اس نے خواب میں دیکھا چمکتا فرش ہے اور دو سفید پیر سیاہ جوتوں میں مقید ہیں جوتے گیلے ہیں اور چند قطرے پانی فرش پہ بکھرا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوتوں میں مقید پیر پیچھے کوٹنے لگتے ہیں گیلے جوتوں کے ربڑ سے چی چی کی آوازیں آنے لگتی ہیں وہ آواز وہ نحوست بھری آواز کیل کے اس چھوٹے سے گھر کا لان آج سونا سونا سا لگتا تھا گھاس اور پھولوں کے باوجود خالی پن اور ویرانی ہر شے سے ٹپکتی تھی نہ کوئی مرغی تھی جو کسی آہٹ پہ کٹ آتی ہو نہ کوئی چوزا تھا جو ادھر ادھر پھدکتا ہو ایڈم کی ایبو برآمدے کے زینے پہ بیٹھی گود میں ننا گملہ رکھے کھرپے سے اس کی مٹی کو دھیرے دھیرے ہلا رہی تھی پودا سوکھا ہوا لگتا تھا اس لیے مٹی سخت وہ گاہے بگاہے پانی کا گھونٹ گملے پہ انڈیلتی اور پھر گیلی مٹی کو کھودنے لگتی اس کے اسکارف میں لپٹے چہرے پہ اداسی تھی وہ جتنی خاموش تھی اکب میں بارآمدے میں بیٹھے داتن اور ایڈم اتنا ہی بول رہے تھے مگر عجیب بات تھی کہ ان دونوں کی گفتگو ہو یا گملے میں پانی کی گرتی دھار کی آواز کوئی اس گھر کے سنسان پن کو ختم نہیں کر پا رہی تھی میرا دل نہیں مانتا ایڈم برامدے کی کرسیاں آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں تھی داتن کی کرسی پہ سایا تھا اور وہ فکر مندی سے سر نفی میں ہلاتی کہہ رہی تھی میں وان فاتح کو شاید پسند نہ کرتی ہوں اور تالیا کے لیے تو بالکل بھی نہیں مگر وہ یوں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کسی آف شور کمپنی کا مالک نہیں ہو سکتا ایڈم کی کرسی دھوپ میں تھی وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے بیٹھا تھا آج مسٹر سیلبریٹی والے حلیے کے برعکس وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس مغموم نظر آتا تھا ہر طرح سے چیک کر چکا ہوں داتن کاغذ اوریجنل ہیں اور یہ دستخط وان فاتح کے ہی ہیں تمہارا دل کیا کہتا ہے داتن نے غور سے اس نوجوان کی اداس آنکھوں میں دیکھا ایڈم نے گہری سانس لی ماتھے سے ہاتھ ہٹایا اور دور لون کی ویران گھاس کو دیکھنے لگا میں جانتا ہوں کہ یہ کمپنی وان فاتح کی ہی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے میری طرف سے چاہے وہ ایک کمپنی رکھی یا ایک ہزار مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کمپنی اس میں ہے جس کے راز افشاں کرنے کا وعدہ میں نے نیشنل میڈیا پہ کیا تھا تم اپنے لیے پریشان ہو کیا میں صرف اپنی پرواہ کرنے والا لگتا ہوں آپ کو وہ الٹا اس پہ خفا ہوا اگر میں نے یہ فائل پبلک کر دی تو وان فاتح کی ساکھ تباہ ہو جائے گی اور چیتالیہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی اور اگر میں اس فائل کو چھپا کے باقی تمام لوگوں کے راز افشا کرتا گیا تو میں خود کو معاف نہیں کروں گا کون سا غم زیادہ بڑا ہوگا وہ چپ ہو گیا لون کے سارے پھول اور پتے خاموشی سے اس کے جواب کے منتظر تھے ایبو ابھی تک زینوں پہ بیٹھی گملے کی مٹی نرم کر رہی تھی پتہ ہے داتن مجھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ انسان کو غم اور خوشی میں بات حق کی کہنی چاہیے چاہے معاملہ کسی عزیز کا ہو یا دشمن کا انسان کو حق کے لیے یکساں اسٹینڈرڈ سب پہ اپلائی کرنا چاہیے میں ہمیشہ سے وہ پرفیکٹ سچا مسلمان بننا چاہتا تھا دشمنوں کی آف شور کمپنیوں کے کاغذ لیک کر دیے تو ایڈم بن محمد کو لگا وہی سچا مسلمان بن گیا ہے مگر دوست کی باری آئی تو اس نے جانا کہ یہ بہت مشکل کام آسان ہوتا تو سب کر لیتے داتن تلخی سے مسکرائی ایڈم کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے مجھے جو تالیہ کا غم نہیں ہے اپنا بھی نہیں ہے غم صرف اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں اتنی مشکل کیوں بنائی ہیں میرے ہاتھ میں زمین میں چھپے خزانوں کے راز دے کر مجھے بچپن سے نصیحت کروائی گئی تھی کہ جب تمہیں ان خزانوں کا علم ہوگا تو تمہیں سچ بولنا ہوگا قدیم ملاقہ میں یہ آسان تھا جدید کیل میں بھی یہ آسان تھا چاہے سائمن کے بندے مجھے مارے یا عمرہ اور روسا رشوت کی پیشکش کریں میں سمجھتا تھا میں ہر ترغیب اور ہر دھمکی کا مقابلہ کر سکتا ہوں مگر اپنے ہی ہاتھوں اپنے ایک دوست کی ساکھ کو برباد کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا تھا تو تم فیصلہ کر چکے ہو تم یہ فائل پبلک کر دو گے ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھ کے شانے اچکائے کیا ایڈم بن محمد کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے اور اگر یہ فائل جھوٹی ہوئی اور تم ناحق کسی کی عزت سے کھیل گئے تو نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا داتن داتن جن سینکڑوں لوگوں کی فائلز میں نے میڈیا میں پیش کی ہیں ان میں سے ایک بھی میرے خلاف کورٹ میں نہیں گیا خود کلائڈن لی کمپنی بھی نہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ سچ ہے وہ بے بسی سے بولا تو داتن سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور تم نے کہا کہ وہ تمہارا دوست ہے پہلی دفعہ ایڈم کے لبوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا سیاست دانوں کی یاداشت اچھی نہیں ہوتی وہ بھول جاتے ہیں مگر میں نہیں بھولا قدیم ملاقہ میں ہم دوست ہی تھے اسی لیے دوستوں اور دوسرے لوگوں میں انسان کو فرق کرنا آنا چاہیے ایڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس فائل کو چھپا لوں ایڈم نے بھویں بھینچ کے اسے دیکھا میں کہہ رہی ہوں کہ دوست دوست ہوتا ہے اور اس کو صفائی کا ایک موقع دینا چاہیے تو کیوں نہ تم ایک دفعہ اس معاملے کی دوبارہ سے تحقیق کرو میں ساری تحقیق کر چکا ہوں یہ فائل سچی ہے جھوٹا تو تمہارا دوست بھی نہیں ہے ایڈم ایک دفعہ پرانے وقتوں کی طرح اس سے مل بیٹھ کے بات کرنے میں کیا کباہت ہے داتن اب کے برہمی سے بولی دوست کا اتنا حق تو ہوتا ہے کہ اس سے ایک دفعہ پوچھ لو ہو سکتا ہے اسرا نے یہ کمپنی وان فاتح کے نام پہ بنا لی ہو کمپنی بنانے کے لیے پاسپورٹ وغیرہ کی کاپی ہی چاہیے نا اور ایک دستخط کیا اسرا کسی بھی بہانے سے فاتح سے یہ دونوں چیزیں نہیں لے سکتی ایڈم نے چپ ہو کے سر جھکا دیا پھر اسی طرح تھوڑی سینے پہ گرائے وہ آہستہ سے بولا وہ بی این کے صدر ہیں اور اب تو چیتالیہ بھی نہیں ہے جو مجھے اپوائنٹمنٹ دلوا دے وہ ایک پرانے باڈی مین کی کتاب کی تقریب میں تو آ سکتے ہیں لیکن اس کو اپنے برابر بٹھا کے تفتیش کا حق نہیں دے سکتے انہیں تو بھول چکا ہے کہ کبھی میں ان کا دوست تھا تمہیں تو یاد ہے نا اور جو انسان کو معلوم ہوتا ہے وہی اس کی مدد کر سکتا ہے ایڈم نے سر اٹھایا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ داتن کا چہرہ دیکھا داتن کی آنکھوں میں امید تھی چیتالیہ کا کچھ پتا چلا نہیں ایڈم اور مجھے یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی جب وہ واپس آنا چاہے گی آ جائے گی انہیں ہمیں فون تو کرنا چاہیے تھا میں نے اس سے ای میل کی ہے روز کرتی ہوں تم بھی کر لیا کرو تالیہ اپنی مرضی کی مالک ہے جب اس سے بات کرنی ہوگی وہ کر لے گی مگر ہم دونوں کو معلوم ہے وہ جہاں بھی ہے آزاد ہے ورنہ وان فاتح کے گھر وہ کیک پیسٹریز نہ بھجوا رہی ہوتی داتن کے لہجے میں تلخی گھل گئی ایڈم کے چہرے کا زخمی پن مزید بڑھ گیا ان کو گورنمنٹ والے گرفتار کر کے لے گئے اتنے کرائسس میں وہ ہم دونوں کو بھول گئیں مگر فاتح صاحب کو نہیں بھولی وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے وہ دکھی دل سے بولا تھا پھر چونکا کیا پتا ان پیسٹریز کی پیمنٹ انہوں نے پہلے سے کر دی ہو نہیں ایڈم وہ ہر روز تازہ پیمنٹ کرتی ہے اپنے کریڈٹ کارڈ سے میں نے پتا کروایا تھا برا مجھے بھی لگا مگر تالیا اور فاتح مشکل حالات کے باوجود ایک دوسرے کو چاکلیٹس اور کوکو پھل کے تحفے دینا نہیں بھولتے وہ تلخی سے کہہ رہی تھی ان سے ہٹ کے بیٹھی ایبو اب گملہ اس کی جگہ پہ رکھ رہی تھی اس کی مٹی نرم ہو چکی تھی اور اس میں کھلا پودا نہا دھو کے تر و تازہ لگنے لگا تھا اس کے پتے پہلے چوزے کھا جاتے تھے مگر ان کے مرنے کے بعد یہ پودا محفوظ ہو گیا تھا اور اس کی شاخوں پہ ننے ننے پتے پھر سے پھوٹنے لگے تھے کسی ایک کی موت کسی دوسرے کی حیات تھی ایک کا زوال دوسرے کا عروج تھا رات کی سیاہی وان فاتح کی رہائش گاہ پہ پھیلی تھی باہر اور اندر خاموشی تھی بچے سونے جا چکے تھے فاتح گھر نہیں آیا تھا ایسے میں اسٹڈی کے اندر عجب اداسی چھائی تھی دروازہ بند تھا اور کرسی کی طرف پشت کیے اسرا کھڑکی کی طرف چہرہ کیے مک سے گھون بھر رہی تھی موسم قدرے ٹھنڈا ہو گیا کیل میں سرما کی آمد آمد تھی اور یہ ایسا گرم اور پرہپس خطہ عرض تھا کہ سرما کا مطلب ذرا سی ٹھنڈ کے سوا کچھ نہ تھا اسرا بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے کندھوں کے گرد شال لپیٹے کھڑکی سے نظر آتے نیم اندھیر لان کو دیکھ رہی تھی وہ کسی سیمینار سے آئی تھی اور میک اپ بھی نہیں اتارا تھا مسکارا ذرا پھیلا ہوا تھا اور کانوں میں موتی جگمگا رہے تھے آنکھوں میں گہری سوچ تھی آپ نے مجھے کیوں مارا ممی کھڑکی کے شیشے کے پار بالکونی میں اسے وہ کھڑی نظر آئی تھی سفید فراک اور ہیئر بینڈ والی بچی جس کے کپڑوں پہ خون لگا تھا تم پھر آ گئی اسرا نے اسی سکون سے گھون بھرا اور مگ پیچھے میز پہ رکھا نظریں آریانہ پہ جمی تھی تم تب آئی تھی ہماری زندگی میں آریانہ جب میں فاتح کو جیتنے کی کوشش کر رہی تھی وہ سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولنے لگی ایسے کی آواز لبوں سے باہر نہ گئی مگر وہ جانتی تھی کہ آریانہ سن رہی ہے میں نے اتنے ماہ اس کے ارد گرد پروانے کی طرح منڈلاتے گزارے اور پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ اس کی زندگی میں تم بھی ہو اس کے باپ کے جرم کی نشانی اس کی چھوٹی بہن جسے وہ زمانے سے بچانا چاہتا تھا تب مجھے لگا کہ تم میری سیڑھی ہو میرا سب سے قیمتی ہتھیار فاتح کے دل تک پہنچنے کا رستہ تو کیا ان کے دل تک پہنچ گئی آپ بچی اپنا ماتھا شیشے سے ٹکائے اندر جھانک رہی تھی اسرا نے سیٹ پہ ٹیک لگا لی اس کے چہرے پہ سکون تھا نہ پریشانی نہ خوف وہ شیشے کے پار آریانہ پہ نظر مرکوز کیے سوچ سوچ کے بولنے لگی کوئی کہتا ہے مرد کے دل کا رستہ میدے سے گزرتا ہے کوئی کہتا ہے مرد کو قربانی اور وفا سے جیتا جاتا ہے کسی کو لگتا ہے مرد کو جتنا نظر انداز کرو اتنا قریب کھنچتا ہے مگر میں تمہیں بتاؤں آریانہ چاہے مرد ہو یا عورت سب کے دل کا رستہ دل ہی سے گزرتا ہے اور اس رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب سے ہی ملتی ہے کوشش سے نہ کسی کو خود سے محبت کروائی جا سکتی ہے نہ کسی کے پیچھے خود کو رول دینے سے اپنے نصیب سے بڑھ کے اس کا پیار مل سکتا ہے تم سے پہلے فاتح کو صرف ایک انسان سے محبت تھی وہ تھا خود وان فاتح تم آئی تو اس کی محبت میں شریک ہو گئی تم چلی گئی تو وہ پھر سے وہی نارسسٹ بن گیا جو وہ ہمیشہ سے تھا اسرا محمود تو کہیں بھی نہیں تھی آپ کے والد آپ کو منع کرتے تھے نا اسرا کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھری میرے والد عقل مند انسان تھے اور تب مجھے غلط لگتے تھے اس نے سر سیٹ کی پش سے ٹکا دیا اور اوپر چھت سے لٹکتے ریڈنگ لیمپ کو دیکھنے لگی مگر ان کا تجربہ درست تھا میری ریاضتیں بے سود اس نے آنکھیں بند کر لیں وہ اسٹڈی کی کرسی پہ بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی میں نے اسے ایک آدمی کے پیچھے سب چھوڑ دیا اپنے باپ کی ناراضی مول لی اس کی بہن کو اپنی بیٹی بنایا وہ اپنے سودوں سے گن رہی تھی اسے سب انگلیوں پہ یاد تھا میں نے اپنا کریئر چھوڑا ایک وکیل سے ایک ہاؤس وائف بنی اس کے لیے امریکہ بھی چھوڑ دیا سیاسی بیوی بھی بنی اور سیاسی ایکٹیوسٹ بھی اس کے بچے بھی پالے ملیشیا آ کے خود کو ایک آرٹ کلیکٹر کے طور پہ بھی منوایا میں نے وان فاتح کی بیوی کا کردار کتنی محنت سے نبھایا اور اس نے پل بھر میں تالیہ مراد کو میرے برابر لا کھڑا کیا غلطی کہاں ہوئی آریانہ؟ کھڑکی میں کھڑی بچی نے انگلی سے دستک دی اسرا نے آنکھیں کھولیں اور بالکونی کے شیشے کو دیکھا خون آلود سفید فراک والی بچی وہیں کھڑی تھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور تمسخر بھی اتنی ریاضتوں کے بعد بھی ڈیڈ کی محبت نہیں ملی آپ کو کہا نا محبت نصیب سے ملتی ہے کوشش سے نہیں غلط نامہ آریانہ نے انگلی کے پورے سے دھندلے شیشے پہ لکیر کھینچی اوپر سے نیچے سیدھی لکیر محبت نصیب سے ملے یا کوشش سے مگر کسی ایک شخص کو پانے کے لیے دوسرے کو نقصان دینے سے تو کبھی نہیں ملتی آپ کو شاید ڈیڈ کی محبت مل جاتی اگر آپ میرے ساتھ وہ سب نہ کرتے آریانہ نے انگلی سے ایک کی لکیر کھینچی تو دھن میں سلیب بن گیا سلیب کی درد سے اسرا کو اس کی ناک اور آنکھیں دکھائی دے رہی تھی جن میں نفرت اور چبھن تھی تم مجھے پہلے دن سے بری لگتی تھی وہ دھن میں کھینچی سلیب کو دیکھ کے بے خود سی کہنے لگی وہ تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا میں اس کے سامنے تم سے پیار کرتی تھی اس کے پیچھے تمہیں اگنور کرتی تھی مگر یہ کردار نبھاتے نبھاتے میں تھکنے لگی چھ سال بہت ہوتے ہیں میں نے تمہیں بورڈنگ بھجوانے کی بہت کوشش کی مگر وہ راضی ہی نہیں ہوتا تھا اس نے سکندر اور جولیانا سے کبھی وہ محبت نہیں کی جو تم سے کی تھی اشر بھی تم سے پیار کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے باپا کو بھی تم بری نہیں لگتی تھی تم نے ہر ایک کا دل جیت لیا اور میں اپنی نفرتوں میں اکیلی رہ گئی میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹا دوں اور پھر آپ نے سوچا کہ مجھے ہٹانے کے لیے مجھے اغوا کروا دیا جائے اسی لیے آپ نے وہ نینی ہائر کی ہاں میں نے ایسا کیا اسرا نشانے اچکائے باپا کا پرانا وفادار آدمی میرے کام آیا اس نے ہر چیز یوں پلان کی تھی کہ آریانہ کے اغوا کا الزام صوفیہ رحمان کے باپ عبد الرحمان پہ آئے گا میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ تمہیں اس شہر سے دور لے جائے اتنی دور جہاں سے تم واپس نہ آ سکو کسی کو بیچ دے کسی دور پار کے یتیم خانے میں بھیج دے بس تم چلی جاؤ تاکہ فاتح کچھ اور دیکھ سکے واللہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی شہر سے دور بھیج دو کہیں چھوڑ آؤ میں انسان کا بچہ تھی یا بلی کا ماما باہر کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں سرخ نمی اتر رہی تھی واللہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی جانا میں تمہیں صرف اس کی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی مگر جب آپ کے آدمی نے پوچھا کہ اگر آریانہ کو خبر ہو گئی کہ اصل اغوا کار کون ہے تو آپ نے اسے کیا کرنے کا کہا تھا دھندلی سلیب کے پار کھڑی لڑکی اسے یاد دلا رہی تھی اسرا چپ رہ گئی آپ نے کہا تھا اگر بات یہاں تک آ جائے تو اس کو مار دینا سوائے فاتح کے اس کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا مگر سب سے زیادہ میں روئی تھی اسرا کی آنکھوں کے گوشے بھیگے اتنا روئی تھی کہ بیمار پڑ گئی اپنے گلٹ اور پکڑے جانے کے خوف سے روئی تھی آپ اور پھر آپ کو اتنے سال اسی خوف کے ہاتھوں میرا غم اپنے اوپر تاریخ کیے رکھنا پڑا آریانہ جا کے بھی آپ کی زندگی سے نہیں گئی ماما ہاں تم مر گئی مگر میری خوشیوں کو اپنے ساتھ لے گئی یہاں تک کہ آریانہ کا غم اصل آریانہ سے بڑا ہوتا گیا فاتح کا دل مردہ ہو گیا اور میرے جذبات نے خود کو خود ہی مار ڈالا ہم اجنبی ہوتے گئے پتھر کے دلوں والے دو ریبوٹ جو اس گھر میں رہتے تھے مگر تم نے تب بھی بس نہیں کی اسرا نے پلکیں اٹھا کے اپنی نفرت سے شیشے کے پار کھڑی لڑکی کو دیکھا تم نے مر کے بھی میری زندگی میں زہر گھولنا نہیں چھوڑا جانتی ہو تم نے کیا کیا وہ اب غصے سے غرا رہی تھی تم آریانہ تم تھی جو اسے وہ اسٹیج ڈرامہ دکھانے لے گئی تھی تم تھی جو تالیا مراد تاشا کو اس کی توجہ میں لائی تھی میرے ساتھ سارے ظلم تم نے ہی کیے ہیں میرے سب حساب تمہاری طرف ہی نکلتے ہیں پھر انگوٹھیوں والے ہاتھ کرسی کے ہاتھ پہ رکھ کے اٹھے اور پورے کچھ شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی آریانہ نے شیشے سے ہاتھ ہٹا دیا اور چند قدم پیچھے ہٹی اسرا نے تلخی سے مسکرا کے اسے دیکھا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے دس دفعہ موقع ملا تو دس دفعہ یہی کروں گی شیشے کے قریب چہرہ کر کے وہ پھنکا دی مگر اب ایسا نہیں ہوگا اسرا اس پہ نظریں جمائے چبا چبا کے بول رہی تھی اب اسرا محمود ان دونوں کو اس طرح سے الگ کرے گی کہ وہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکیں گے پھر اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی وہ ابھی بھی وہی ہوگا مگر خیر اس کو لگانے دو تالیا کے گھر کے چکر جلد ہی عادت ٹوٹنے والی ہے گھڑی سے سر ہٹایا اور اوپر دیکھا تو شیشے کے پار بالکنی خالی پڑی تھی آریانہ جا چکی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ آریانہ ان کی زندگیوں میں سے ایسے کبھی نہیں جائے گی اب کی دفعہ کسی اور کو جانا ہوگا حالم کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا تھا چاند اور تاروں کو بادلوں نے ڈھک رکھا تھا جس سے بنگلے پہ سایہ پھیل گیا تھا۔ ویرانی اور اداسی کا اپنا سایہ جو اس کے کے گھر مالک کی واپسی تک نہیں چھٹنا تھا باہر اسٹریٹ کے کونے میں ایک گاڑی میں بیٹھا آدمی بنگلے کو دیکھتے ہوئے فون کان پہ لگائے کہہ رہا تھا مسز اسرا ان کی کار وہیں باہر کھڑی ہے اور وہ کچھ دیر ہوئی اندر گئے ہیں جی چیتالیہ کی کار بھی اندر کھڑی ہے مگر میرا نہیں خیال کہ وہ گھر میں موجود ہے کیونکہ لیٹر باکس ڈاک اور بل سے بھرا ہوا ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اوکے ٹھیک ہے میں واپس آ جاتا ہوں اس نے اس بات میں سر ہلایا اور فون نیچے کر لیا پھر کار سٹارٹ کرنے لگا بنگلے کے اندر نیم تاریخ لاؤنج میں وہ کھڑا تھا کوٹ تہ کر کے بازو پہ ڈالے وہ گردن اٹھائے اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا کچن کی بتی جلی تھی باقی تمام بتیاں گل تھیں وان فاتح سارے دن کا تھکا آ رہا تھا مگر اس گھر میں کھڑے ہوئے تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوتا وہ جیسے کسی مکنا کشش کے باعث ہر رات یہاں آتا تھا مگر جس کی جستجو تھی وہ یہاں موجود نہیں تھی اس نے کھڑے کھڑے گردن موڑی تو چونکا میز پہ رکھی ٹوکری خالی تھی وہ خطوط وہاں نہیں تھے وہ چند لمحے اس ٹوکری کے خالی دامن کو دیکھتا رہا پھر موبائل نکالا دولت تالیہ کہاں ہے فون کان سے لگائے رابطہ ملتے ہی وہ بولا تھا وہ یہاں سے چلی گئی پرسوں کیا وہ اپنے گھر آئی تھی وہ چہرہ جھکائے خالی ٹوکری کو دیکھ رہا تھا ہاں مگر آج صبح وہ ملک سے بھی چلی گئی ہے اس نے وزیر اعظم صاحبہ سے ڈیل کر لی ہے کہاں گئی ہے یہ تمہارا اگلا سوال ہوگا نہیں بتا سکتا یہ میرا اگلا جواب ہے دولت میں کان کے انداز میں کہہ رہا تھا میرا اگلا سوال یہ نہیں تھا فاتح نے گہری سانس دی وہ ٹھیک تھی بہترین تھی اس کے انداز میں تلخی تھی اگر تم ٹھیک نہیں لگ رہے وہ رکا اور قدرے نرمی سے بولا تم شادی شدہ ہو فاتح تمہارا اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لینا تمہارے لیے مسئلے پیدا کر سکتا ہے جس دن تم نے مجھ سے جھوٹ بول کے تالیہ کو اس کے گھر سے دور کیا تھا اس روز تم نے میرے دوست کا مقام کھو دیا تھا دولت تم اب مجھے کوئی نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتے رکھائی سے کہہ کے فاتح نے فون نیچے کر لیا کیا میں نے بھی آپ کا دوست ہونے کا مقام کھو دیا ہے آواز پہ وہ چونکا گردن گھمائی اوپر جاتی تاریخ سیڑھیوں پہ کوئی ہیولا سا نمودار ہوا اور زینے اترنے لگا وان فاتح نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑی نیم اندھیرے میں اس کے خد و خال واضح نہ تھے مگر وہ اس اس نوجوان کو صرف کی آواز سے پہچان سکتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم دوست ہیں فاتح کے تاثرات قدرے سخت ہوئے ایڈم نے آخری سیڑھی پہ پہنچ کے دیوار پہ ہاتھ مارا پل بھر میں سارا لاؤنج روشن ہو گیا تیز روشنیوں سے فاتح کی آنکھیں قدرے چندیا گئیں اس نے گردن پیچھے کی پھر ذرا آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا ایڈم سیڑھیوں کے دھانے پہ کھڑا تھا اس کی شکل پہ ایسی ویرانی اور اداسی تھی جو شاید اس بنگلے کی دیواروں میں بھی نہ تھی شیز ذرا بڑی ہوئی تھی بال ماتھے پہ بکھرے تھے وہ گلابی آنکھوں میں شکوا لیے فان فاتح کو دیکھ رہا تھا ایک زمانے میں ہم دوست تھے سر چھوٹے انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ذرا سا خلا بنا کے دکھایا بہت چھوٹے عرصے کے لیے مگر آپ میری رہنمائی کرتے تھے میں آپ سے سوال پوچھتا تھا اور آپ جواب دیتے تھے کہ اب بھی میں سوال پوچھ سکتا ہوں سر فاتح نے بھویں اکٹھی کر کے غور سے اس کی حالت دیکھی پھر کوٹ ایک صوفے پہ ڈالا اور دوسرے پہ بیٹھتے ہوئے اسپاٹ سا بولا ہوں پوچھو ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور تھوڑی بلند کر کے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا بی این کے صدر کے سامنے ایک پرانا باڈی مین کھڑا تھا آپ یہاں ہر رات کیوں آتے ہیں ہر رات فاتح نے ابرو اٹھائے پھر ایک نظر خالی ٹوکری کو دیکھا نہیں سر میں نے وہ خط نہیں پڑھے بے فکر رہے وان فاتح نے مسکرا کے محظوظ انداز میں اسے دیکھا تمہیں لگتا ہے اگر تم وہ خط پڑھ لیتے تو مجھے فکر ہوتی اگر ایسا تھا تو میں اس کو ای میل کر دیتا میں اس کے گھر کی میز پہ نہ چھوڑتا جس کی چابی بہت سے لوگوں کے پاس ہے پھر ہلکے سے شانے اچکائے وان فاتح چھپ کے کام نہیں کرتا جو کرتا ہے نڈر ہو کے کرتا ہے تم کیا اسرا بھی وہ خط پڑھ لے تو مجھے فرق نہیں پڑتا میرا سوال وہی ہے سر آپ یہاں کیوں آتے ہیں آپ بی این کے صدر ہیں میں نے کبھی آپ کو قدیم ملاقہ میں بھی دل میں کہا اتنا ایموشنل نہیں دیکھا وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے کھڑا ہوا شکو کو شبہات میں لپٹی نظریں اس پہ جمی تھی آپ چیتالیا کے لیے یہاں کیوں آتے ہیں فاتح نے گردن اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ واپس آئے تو وہ یہ جان لے کہ اس کو مس کیا گیا ہے اس کا انتظار کیا گیا ہے ایڈم کے حلق میں پھندا سا لگا اور آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے لیے اہم ہے ایڈم اس کو دیکھتے ہوئے اب کی نرمی سے بولا وہ ہماری زندگی میں غیر مطلوب اضافے کے طور پہ داخل ہوئی تھی مگر اس نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ میں خود کو اس کا مقروض سمجھنے لگا ہوں وہ میرے لیے بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے اور ایک صاف ستھری زندگی گزارے وہ سادگی سے کہہ رہا تھا پی این کا صدر ہونے کے باوجود مجھے اس کے گھر آتے ہوئے خود کو چھوٹا نہیں کرنا پڑتا ایڈن اس کو خط لکھنے سے میں چھوٹا نہیں پڑ جاؤں گا پھر پتلیاں سکوڑ کے ذرا تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا تم بتاؤ تم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور انہیں کم از کم اس وقت میری پرواہ نہیں ہوگی اور ابھی آپ کے اسپیکر فون پہ آپ کا دوست بھی تصدیق کر رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں وہ اپنی آزادی کی تلاش میں ہے اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں وان فاتح نے پہلے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اور پھر اسے دیکھا ابھی تمہارے سوال رہتے تھے ایڈم سامنے والے صوفے پہ آگے ہو کے بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال کا سچا جواب چاہتا ہوں فاتح بظاہر اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا مگر چہرے پہ ہلکی سی برہمی در آئی تھی جیسے اسے خود کو یوں کٹہرے میں لانا پسند نہ آیا ہو مگر اپنا بزنس فیس قائم رکھے اس نے حوصلہ افزا انداز میں سر کو جنجش دی وہ اب ایک رپورٹر تھا اور این ممکن ہے کسی بٹن کیمرے سے فاتح کی ویڈیو بنا رہا ہو کیا آپ کی کلائڈن لی یا کہیں اور کوئی آف شور کمپنی ہے پوچھتے ہوئے ایڈم کے ذہن میں تالیہ کا بتایا گیا نسخہ گونجا اگر تم نے جاننا ہو کہ تمہارے سوال کے جواب میں سامنے والے نے جھوٹ بولا ہے یا سچ تو اس کا تعین اس کے ہاں یا نہیں سے مت کرنا وہ انکار یا تصدیق کے بعد کیا کہتا ہے وہ اہم ہوتا ہے کیسے ایک زمانے میں کم علم اور سادہ سے ایڈم نے پوچھا تھا بہت سمپل جھوٹا شخص جواب دے کر فوراً سے اگلا فکرہ اپنی صفائی میں بولے گا مگر سچے آدمی کا اگلا فکرہ تمہاری ذات پہ سوال اٹھانے والا ہوگا انسان کے پاس چھپانے کو کچھ نہ ہو تو وہ اپنی صفائی نہیں دیتا دوسرے کے سوال کا سیاق و سباق جاننے کی کوشش کرتا ہے ایڈم کے سوال پہ فاتح کی ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے نہیں تمہیں ایسا خیال کیوں آیا کہ میرے پاس کوئی آف شور کمپنی ہو سکتی ہے وہ ایڈم کے سوال کا سیاق و سباق پوچھ رہا تھا ایڈم نے گہری سانس خارج کی یعنی آریانہ ہولڈنگ آپ کی نہیں ہے واٹ آریانہ ہولڈنگ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری ایڈم نے کوٹ کی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا فاتح نے اینپ نکال کے ناک پہ جمائی اور اس لفافے کے کاغذات کو کھولا ابرو بھینچے اس نے پہلے تعجب اور پھر برہمی سے اس کاغذ کو پڑھا پھر چشمے کے اوپر سے ایڈم کو دیکھا یہ کوئی مذاق ہے کیا سر یہ آپ کے نام پاسپورٹ اور آپ کے دستخط سے بنائی گئی آف شور کمپنی ہے کیا یہ آپ نے نہیں بنائی وہ امید اور خوف کے درمیان پوچھ رہا تھا واٹ ربیش میں نے کبھی ایسی کوئی کمپنی نہیں بنائی فاتح سیدھا ہو کے بیٹھا اور قدر فکر مندی سن کاغذات کو کنگالنے لگا مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس کمپنی کا نام بھی سنا ہو یہ پیپرز تمہیں کہاں سے ملے ایڈم الجھ گیا مگر اس کے کندھوں سے بہت سا بوجھ اترنے لگا وہ مختصر الفاظ میں ساری تفصیلات بتاتا گیا فاتح نے کاغذات میز پہ ڈالے تہ کر کے جیب میں رکھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا یہ کاغذات ابھی فرانسک میں دو تو جعلی ثابت ہو جائیں گے مگر ایڈم اب کسی اور نہج پہ سوچ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کی تلخی انکا ہو چکی تھی سر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کے نام سے کمپنی بنا دی ہو یہ خاصی پرانی کمپنی ہے ایسا کون کرے گا اچھا اگر میرے جعلی دستخط بھی کوئی بنا لے تو کلائڈن لی کسی اور کو میرے نام سے کمپنی کیوں بنانے دے گی بے ایمانی کی دنیا میں بھی کاروباری ایمانداری سے چلایا جاتا ہے مگر سر صوفیہ رحمان کی کمپنی بنائی تو صوفیہ نے تھی مگر وہ اس کی بیٹیوں کے نام ہے ایڈم سوچ سوچ کے بول رہا تھا تمام عمرہ اور روسا نے یہ کمپنیز اپنے بیوی بچوں کے ناموں پہ بنا رکھی ہیں لی کمپنی کمپنی کے کے کے کے اصل مالک کا نام نام چھپا اس کسی فیملی ممبر سے بنا دیا کرتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ کمپنی کا اصل مالک آپ کا کوئی قریبی فیملی ممبر ہو واٹ ربش میرا کوئی فیملی ممبر ایسی حرکت نہیں کر سکتا وہ جھڑک کے کہتا اٹھا اور طے شدہ کوٹ اٹھایا اگر تمہیں یہ کاغذات پبلک کرنے ہیں تو شوق سے کرو وان فاتح کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اگر یہ کاغذات جھوٹے نکلے تو میں ان کے خلاف ملیشیا کے ہر کورٹ میں جاؤں گا وہ برہمی سے کہہ رہا تھا ایڈم ساتھ ہی اٹھا سر مجھے یہ کاغذات پبلک کرنے پڑیں گے مگر آپ ایک دفعہ مسز اسرا سے پوچھ لیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فاتح نے ہاتھ اٹھایا تو ایڈم کی چلتی زبان رک گئی میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ ایڈم پھر ایک ناگوار بھری نظر ان کاغذات پہ ڈالی صوفیہ نے میرے خلاف جال بچھایا ہے اور تم اس میں آ گئے بہتر تھا کہ تم یہ وقت تالیہ کو تلاش کرنے میں صرف کرتے وہ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہمیں ان کو خود تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اور اب بھی اگر وہ ملک سے باہر چلی گئی ہیں وہ بھی ہمیں بتائے بغیر تو اس کا ایک ہی مطلب ہے وہ دونوں حالم کے لاؤنج میں آمنے سامنے کھڑے تھے تناؤ کی کیفیت پھر سے در آئی تھی اور وہ کیا یہی کہ مجھے اپنی کتاب پہ کام کرنا ہے اور آپ کو ان کاغذات کے مقابلے میں اچھا وکیل اور اچھا ڈیفینس اپنانے کی شدید ضرورت ہے کیونکہ رہی چیتالیہ تو وہ ایڈم کی مسکراہٹ زخمی سی نظر آنے لگی وہ نہیں جاننا چاہتی کہ ان کے پیچھے کیل میں کیا ہو رہا ہے ایڈم کے الفاظ دل کو زخمی کرنے والے مگر طاقتور تھے اتنے طاقتور کہ حالم کی داستان میں موجود کیل کے کو ان الفاظ نے کسی کتاب کی طرح ایک دم بند کر دیا تھا یوں جیسے پڑھنے والے کے لیے اس باب میں سناٹا چھا گیا ہو اندھیرا اور خاموشی جو مجبور کر دے کہ کوالا لمپور اور اس میں رہنے والوں کی داستان کو وہیں چھوڑ کے تم قاہرہ میں آ جاؤ جہاں ایڈم اور فاتح کی اس گفتگو سے اگلے روز تپتی دوپہر میں ایک کار مکینک کے سامنے کھڑی تالیہ مراد کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کو ایک کتاب چرانی ہے وہ بھی ایک رائٹر کے دماغ سے دھوئیں کی دیوار چھٹی تو تالیہ نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا مکینک آستین کوہنیوں تک موڑے داغدار شرٹ پہنے کھڑا تھا وہ دراز قد اور صاف رنگت کا آدمی تھا البتہ چہرے گردن اور ہاتھوں پہ جگہ جگہ کالک کے نشان لگے تھے پی کے اپنے ماتھے پہ سایہ کر رکھا تھا البتہ کن پٹی پہ زخم کا ایک پرانا نشان جو غالباً کسی سرجری کی نشانی تھا واضح نظر آتا تھا اس کی بھوری آنکھیں بہت گہری تھیں اور وہ ان میں شک و شبہ بھرے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اندر تک اترنے کی صحیح کر رہا ہو حالم کو قاہرہ کا مکینک پہلی ہی نظر میں شدید ناپسند آیا تھا کسی کے دماغ سے کتاب کون چرا سکتا ہے وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتے ہوئے جھکا اور زمین پہ رکھا کوئی پائپ ہٹایا پائپ تالیا کے پیروں سے لگا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس تنگ گزر گاہ میں وہ پائپ رکاوٹ بنا ہوا تھا وہ پیچھے ہٹی تو مکینک نے فرنٹ ڈور بند کر دیا رستہ کھل گیا مگر اس نے تالیا کو آگے آنے کی دعوت نہیں دی بس ایک باکس اٹھا کے بونٹ کے ساتھ چوکی پہ رکھا اور اس کا ڈھکن کھولا پی کے ایپ والا سر اب جھک چکا تھا اگر کوئی اور چرا سکتا تو میری وزیر اعظم کو میری ضرورت نہ پڑتی وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اب باکس میں ٹولز ڈال رہا تھا جھکے سر کے شانے اور چکائے خیر کون ہے وہ رائٹر تالیہ نے گردن موڑ کے ارد گرد دکانوں کو دیکھا جہاں اوزاروں اور گاہکوں کی آوازوں نے شور برپا کر رکھا تھا جب تم مناسب جگہ پہ آؤ گے اور ہم کام شروع کریں گے تو بتا دوں گی فی الحال اور میری فیس کتنی ہوگی اس نے باکس بند کیا اور سر اٹھا کے تالیہ کو سنجیدگی سے دیکھا تو لمحے بھر کو وہ چپ رہ گئی یہ فیس بھی لے گا اب احمد نظام صاحب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تم غیر مشروط طور پہ میری مدد کرو اور اس جاب کو کامیاب بناؤ اور فیس ایڈوانس ہوگی وہ باکس اٹھا کے مڑا اور اندر دکان کی طرف چلا گیا اس نے مٹھیاں ضبط سے بھینچی ماتھے پہ بل پڑ گئے وہ کار کی سائڈ سے نکل کے آگے آئی تو رستہ کھلا ہو گیا سامنے دکان کا احاطہ تھا جہاں دیواروں پہ جگہ جگہ اوزار لگے تھے اور اسپیئر پارٹس کھلے پڑے تھے آئل کی بو اور کالک ہر جگہ تھی دیکھو اس کام میں جو خرچ آیا وہ میں اٹھاؤں گی مگر احمد نظام نے کہا تھا کہ تم بغیر فیس کے کام کرو گے کیونکہ وہ میرے مقروض ہیں میں نہیں ہوں مجھے یہ فیس چاہیے ہوگی اس نے باکس رکھا اور جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ جتنا کاغذ نکال کے اس کی طرف بڑھایا سفید موٹے کاغذ پہ پہلے سے ایک رقم لکھی تھی ارے واہ یہ تو تیار بیٹھا تھا تالیہ نے کاغذ کو اوپر کر کے روشنی میں پڑھا دکان کے اندر اندھیرا اور کالک تھی دھوپ پیچھے سے آ رہی تھی رقم کے حروف نمایاں ہوئے تو تالیا کے ماتھوں کے بلوں میں اضافہ ہوا اتنی فیس لے کر کیا کرو گے تم دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا رکھائی سے کہہ کے وہ مڑا اور دیوار تک آ گیا پھر جھک کے ایک پیچکس اٹھایا تالیا نے گہری سانس لیا اور چٹ مٹھی میں دبا لی خیر میں یہ رقم تمہیں دے دوں گی ایڈوانس کب تک چاہیے ہر روز کام شروع کرنے سے پہلے اس نے جھک کے ایک ڈبے کا پیچ کھولتے ہوئے کہا تو تالیا کا دماغ پھک سے اڑا اس نے دوبارہ سے اس چٹ کو پڑھا یہ پورے کام کی فیس ہے یا یومیہ اجرت آنکھیں نکال کے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا اس سوال پہ وہ رکا پھر آہستہ سے سیدھا ہوا اور مڑ کے اتنی ہی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑی تھی یومیہ اجرت میڈم میں گھنٹوں کے اعتبار سے کام کرتا ہوں یہ ایک گھنٹے کی اجرت ہے میں ایک دن میں تین سے چار گھنٹے دے سکتا ہوں تمہارے کام کو اس سے زیادہ نہیں رکھائی سے کہہ کے وہ واپس اپنے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا تالیا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اس نے اس چٹ پہ لکھی رقم کو دوبارہ گھورا ذہن میں ضرب کیا اور پھر غصے سے اس چٹ کو مڑوڑ دیا میرے پاس ملاقہ سلطنت کے خزانے نہیں ہیں جو میں یہ رقم تمہیں دے سکوں اور مجھے کیا معلوم تم کسی اہل ہو بھی یا نہیں کرتے کیا ہو تم اسکیمر ہو چور ہو کیٹ برگلر یا سراغ رساں وہ اب پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا دو انگلیوں سے پیٹ کھول رہا تھا اس سوال پہ ذرا سے شانے اچکائے کہاں نہ مکینک ہوں گڈ تمہیں تمہاری یہ ورک شاپ مبارک ہو میں اپنا کام خود کر سکتی ہوں فی گھنٹہ اجرت مائی فٹ پیر پٹخ کے مڑی تم بھی تو فی گھنٹہ اتنی ہی فیس لیتی ہو حالم اس نے پیچکس رکھا اور اٹھا تالیا اپنی جگہ ٹھہر گئی اور پھر دھیرے سے مڑی وہ اب کونے میں بنے سنگھ کی طرف بڑھ گیا تھا وہ ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے غور سے اس کی پش دیکھنے لگی مکینک نے ٹوپی اتار کے ایک طرف رکھی تیز دھار نل کھولا اور سر جھکا کے منہ پہ پانی ڈالا پھر ہاتھ دھونے لگا پانی کی آواز سارے شور پہ حاوی ہونے لگی وہ کچھ دیر تک نہ بولی تو جہان نے سر اٹھا کے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا اس رقم کو اپنے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرو تو یہ حالم کی فی گھنٹہ اجرت کے برابر بنتی ہے اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو گدلے آئینے میں نظر آتے تالیا کے چہرے پہ تنزیہ مسکراہٹ ابھری اوہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے حیران کر رہے ہو غلط تم میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو گے مگر تم مجھے نہیں جانتے جہان نے ساتھ رکھا رومال اٹھایا اور ہاتھوں کی گیلی کالک کو اس سے پونچھتا تالیا کی طرف گھوما میں اتنا جانتا ہوں کہ صوفیہ رحمان نے تمہیں لامحدود فنڈز دیے ہیں جب اس رقم پہ راضی ہو جانا تو مجھے کال کر لینا کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بغیر فیس کے کام نہیں کروں گا وہ رومال سے اب پوروں پہ لگی کالک رگڑ کے اتار رہا تھا کیونکہ تم ایک غریب مکینک ہو وہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے تالیا کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے جہان نے کندھے اچکائے میں بتاؤں مجھے کیا نظر آ رہا ہے انچے جہان اس نے استضائیہ ابرو اٹھائی اور پھر آنکھوں میں چمک لیے مسکرائی مجھے ایک ایسی دکان نظر آ رہی ہے جو تم نے شاید کل ہی کھولی ہے چہرہ گھما کے اعتراف کا سرسری سا جائزہ لیا اپنا نیا کور بنانے کے لیے ایک ہی دن میں تم نے اچھی دکان سیٹ کر لی ہے کسی کی کھٹارا گاڑی بھی کھڑی کر دی چند جعلی گاہک بھی بلا لیے ارد گرد کے دکانداروں کو پیسے دے کر یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ یہ دکان کل ہی کھولی گئی ہے کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ ملیشیا سے آئی لڑکی کو تمہارا اصل پیشہ معلوم ہو مگر اتنا اچھا کور نہیں بنایا سوری وہ ہمدردی سے کہہ رہی تھی اور وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے چپ چاپ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا میں اگر تمہاری جگہ اس شاپ کو آٹو ورک شاپ بناتی تو تمہاری طرح جگہ جگہ سے دیواریں کالی نہ کرتی اصل ورک شاپ کی دیواروں کی کالک نیچے سے اوپر تک آتی ہے نیچے سب سے زیادہ سیاہی اوپر آتے آتے تک وہ ہلکی ہو جاتی ہے اور عموماً آدھی دیوار تک ختم ہو جاتی ہے اور ہاں اگر تم روز اسی ورک شاپ میں کام کرتے تو تم نے سنک کے ساتھ کیپ لٹکانے کے لیے کھونٹی بنائی ہوتی کیونکہ تمہیں دن میں کئی دفعہ منہ دھونا پڑتا ہوگا اسٹل نائس ورک رہی بات فیس کی تو میرے ساتھ احمد نظام نے فیس کی بات نہیں کی تھی میں تمہارے بغیر بھی یہ کام کر لوں گی چٹ کو مٹھی میں مڑوڑتے ہوئے وہ پیر پٹخ کے مڑ گئی شور بائے وہ آدمی شرمندہ ہوئے بغیر ہاتھ رومال سے رگڑتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے چلتی جا رہی تھی اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ تھی وہ خود یہ کام کر لے گی دکانوں کا شور دور ہوتا جا رہا تھا وہ اندھیرے سے نکل کے دھوپ سے روشن سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی تالیا ہوٹل کے کمرے میں واپس آئی تو جھنجھلاہٹ سے برا حال تھا اس نے دروازہ بند کیا جوتے ایڑیوں سے رگڑ کے اتارے پھر اسی برہمی سے پرس اور چابیاں پرے پھینکیں اور خود غصے سے صوفے پہ ڈھیر ہو گئی ایک تو گرمی اور اوپر سے اس مکینک کی باتوں نے اسے تپا دیا تھا اسے احمد نظام کی پیشکش قبول ہی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ تالیہ مراد تھی اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے تھی نیا ملک ہے تو کیا ہوا وہ خود ہی کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گی کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی یہاں تک کہ اندر کا شور تھما تو کمرے کی خاموشی سنائی دینے لگی اتنی خاموشی اتنی ویرانی کہ تالیا کا دل ہولنے لگا اس نے صوفے پہ نیم دراز ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کیا اسکرین روشن ہوئی اور ایک آدمی عربی میں خبریں پڑھتا نظر آیا چند چینل سرف کیے تو وہ برقی شور دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا تالیہ نے اکتا کے ٹی وی بند کیا پھر سے وہی خوفناک خاموشی وہ اجنبی ملک میں اکیلی بیٹھی تھی اس نے موبائل نکالا اور اسکرین روشن کی واٹس ایپ آف تھا مگر ای میل آن تھی داتن ایڈم اور فاتح کی الگ الگ ای میل تھی اس نے پڑھے بغیر ان کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ وہ اس کو نظر نہ آئے اور یہ کرتے ہوئے چہرے پہ پتھریلے تاثرات چھا گئے تھے ایک دفعہ پھر کمرے کی خاموش دیواریں اس کو گھومنے لگی وہ میز پہ پیر رکھے سینے پہ بازو لپیٹے صوفے پہ نیم دراز چھت کو دیکھنے لگی اب وہ کیا کرے وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور یہ مکینک بھی ہاتھ سے گیا اسے ایک دم پھر سے اس پہ غصہ آیا پیسے چاہیے اس کو وہ بھی اتنے سارے دے ہی نہ دوں میں اتنے پیسے ہم اتنے داؤ پیش ڈال کے اس نے مجھے اپنا پتا بتایا اور جاتے ساتھ اتنی آسانی سے رقم لکھ کے پکڑا دی نہ کام کی نوعیت جانی نہ کچھ اور مگر اتنی آسانی سے کیوں وہ تو ہر بات کو کوٹس کی صورت لکھنے والا آدمی معلوم ہوتا تھا پھر وہ دھیرے سے سیدھی ہوئی ذہن میں کوئی گھنٹی بجی تھی تالیا نے جلدی سے بیڈ پہ گرا پرس اٹھایا اور اندر ہاتھ ڈال کے وہ مڑی توڑی پرچی نکالی اسے ٹھیک سے مروڑ نہیں سکی تھی اسی لیے پرس میں پھینک دیا تھا مگر وہ اسے ٹھیک سے کیوں نہیں مروڑ سکی تھی ہاتھ پہ کاغذ کی سختی کا اثر ابھی تک قائم تھا کیا وہ صرف کاغذ تھا اس نے موٹے گتے کا کاٹ سیدھا کیا پھر اوپر اٹھا کے روشنی میں دیکھا پرچی کے وسط میں کاغذ کی تہوں میں کچھ چھپا تھا تالیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ڈر آئی یعنی اس مکینک کو پیسے نہیں چاہیے تھے وہ خاموشی اور رازداری سے اس کو کوئی دوسرا پیغام پہنچانا چاہتا تھا اس نے آہستہ سے کاغذ پھاڑا اور دو تہیں الگ کی اندر ناخن برابر چھوٹا سا سم کارڈ تھا نینو کارڈ وہ کھلے دل سے مسکرا دی ایک دم وہ کم برا لگنے لگا تھا جب اس رقم پہ راضی ہو جاؤ تو مجھے کال کرنا کچھ دیر بعد وہ نیا فون خرید کے لائی اور اس نینو سم کارڈ کو اندر ڈالا اندر ایک ہی نمبر محفوظ تھا تالیہ نے اس پہ کال کی یہ نیا فون ہے نا رابطہ ملتے ہی اس آدمی کی خشک مگر بھاری آواز کانوں سے ٹکرائی ہاں وہ بیڈ پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی گود میں کشن رکھے ہوئی تھی اپنی گورنمنٹ کے دیے گئے کریڈٹ کارڈ سے خریدا ہے وہ مشکوک تھا تالیا نے گہری سانس لی اتنی عقل ہے مجھ میں انچے اگر تم نے مجھے دوسری سم دی ہے تو اس لیے کیونکہ پچھلی ٹریک کی جا رہی تھی اس لیے نیا فون خرید کے نہیں چرا کے لائی ہوں نہ ریکارڈ نہ کوئی مسئلہ گڈ اب اپنے حکومتی ہینڈلر سے رابطہ کرو پرانے فون سے اور اس کو ڈراؤ دھمکاؤ جو بھی کرو مگر اس کو کہو تمہارے ہوٹل کی لابی میں اس وقت جو سفید اسکرٹ والی عورت بیٹھی ہے اور جو ساری دوپہر تمہارا پیچھا کرتی رہی ہے اس کو تمہارے تعقب سے ہٹا دیں میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے کوئی میرا تعقب کرے اس کی اسکرٹ زرد تھی سفید نہیں گڈ میں صرف چیک کر رہا تھا کہ تم نے اسے نوٹ کیا یا نہیں نوٹس کیا تھا تبھی تو بازار میں اس کو ڈچ کر دیا تھا وہ تمہاری دکان تک نہیں آئی تھی جانتا ہوں بہرحال اپنے ہینڈلر کو کال کرو اور اپنے پیچھے سے اس تیل کو ہٹواؤ پھر ہم کام شروع کریں گے شور کوئی اور حکم وہ تن سے بولی مگر وہاں سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا تالیا کا موڈ ایک دم ہی اچھا ہو گیا وہ تنہا نہیں تھی اور اب وہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کر کے یہاں سے جا سکے گی دولت صاحب کیسے مزاج ہیں تھوڑی دیر بعد وہ گود میں تکیا رکھے خوش مزاجی سے فون پہ کہہ رہی تھی اچھا ہوں آپ بتائیں کام ہو رہا ہے کام تو تب ہوگا جب آپ کے لوگ اتنے اعلانیہ طریقے سے میرا تعقب نہیں کریں گے وہ مسکرا کے انگلی پہ سیاہ لٹ لپیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی دیکھیں آپ کو میرا تعقب کرنا ہے تو شوق سے کروائیں نہ میں نے بھاگنا ہے نہ مجھے کسی کا ڈر ہے لیکن تعقب کار اگر میری نظر میں آ سکتے ہیں تو کسی اور کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں یوں میرا کور خراب ہوگا اور وہ ٹارگٹ کو علم ہو جائے گا باقی مجھے آپ آرام سے فالو کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں بس مجھے کوئی اپنے پیچھے نظر آیا تو میں نے یہ کام چھوڑ کے غائب ہو جانا ہے پھر کون ہیک کرے گا ٹارگٹ کا ذہن میں سوری یہ بس معمول کے پروٹوکولز ہوتے ہیں ڈونٹ اب کوئی آپ کا تعقب نہیں کرے گا وہ شرمندگی سے معذرت کر رہا تھا کہہ دیا ان کو کہ میرا تعقب نہ کریں تھوڑی دیر بعد وہ فون پہ کہہ رہی تھی مگر ہم دونوں جانتے ہیں کہ کہ وہ تمہارا تعاقب قبر تک نہیں چھوڑیں گے حالم گورنمنٹ کے لیے کام کرنے سے پہلے تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے نہ تم سے کام لینا چھوڑیں گے وہ رکا سنو لڑکی ابھی بھی چانس ہے بھاگ جاؤ تم میری فکر نہ کرو یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کیسے اور کب کرو گے وہ رکھائی سے بولی جواب میں اس نے گہری سانس لی تمہارے تعقب کار تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اس لیے تمہیں آج اپنا ہوٹل بدلنا ہوگا اب وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنجیدگی سے ہدایات دے رہا تھا اور وہ قدرے ناگواری سے سن رہی تھی اسے ڈکٹیشن پسند نہیں تھی مگر مجبوری تھی رات گہری ہو رہی تھی اور کائرہ کے اس شاندار سے ہوٹل کی روشنیاں تیز ہو چکی تھیں ہوٹل کی کئی منزلہ بلند عمارت سبزہ زار پہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے کھجور کے درختوں کی باڑ بنی تھی جس کے آگے سوئمنگ پول تھا نیلے پانیوں کے اس تالاب کے چاروں طرف لیٹنے کے لیے چیئر رکھے تھے تالاب کی دوسری جانب گھاس پہ اوپن ایئر ریسٹورینٹ تھا کتاروں میں میزیں لگی تھیں اور ان کے ارد گرد ہوٹل میں ٹھہرے مہمان بیٹھے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے کیو کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی اور رات کے باعث موسم بھی خوشگوار ہو چلا تھا ایسے میں کھلے آسمان تلے بچھی میزوں میں سے ایک پہ تالیاں بیٹھی تھی تھوڑی تلے مٹھی جمائے وہ گردن موڑ کے تالاب کو دیکھ رہی تھی جس کا نیلا پانی عمارت کی روشنیوں میں چمک رہا تھا تالیا کی نظریں تالاب سے اٹھی اور کھجور کے درختوں کی باڑ پہ جم گئی جو تالاب اور ہوٹل کی عمارت کے درمیان حائل تھے سامنے والی کرسی کے کھنچے جانے کی ہلکی سی آواز آئی تو اس نے چونک کے گردن موڑی اور سیدھی ہوئی وہ بنا آہٹ کے جانے کب آیا تھا اور اب کرسی کھینچ رہا تھا پی کیپ سے ماتھے پہ سایہ کیے وہ بھوری آنکھوں والا وجی صورت آدمی سامنے والی کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکی جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین پیچھے کو چڑھے تھے یو شور کوئی تمہارا پیچھا نہیں کر رہا میں نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا ہے اور جس طرح نکلی تھی میرا نہیں خیال کوئی مجھے ڈھونڈ سکے گا یہاں کمرہ لیتے وقت بھی دوسری شناخت استعمال کی ہے ویسے بھی یہ میری پردھان منتری کا ذاتی کام ہے وہ وائٹ کالر کرمنل ہے دو چار سے زیادہ لوگوں کو میرے تعاقب میں نہیں لگا سکتی نہ ہی حکومتی مشینری استعمال کر سکتی ہے لیکن اگر کوئی میرا پیچھا کر بھی رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے گلابی اسکرٹ بلاؤز اور سفید ہائٹ والی لڑکی بے پرواہ لگتی تھی اس کے چہرے پہ صرف سادگی تھی ہاتھ گردن اور کان کسی بھی زیور سے خالی تھے وہ انگوٹھی بھی ندارت تھی جہان نے چند لمحے اس کے چہرے کا مطالعہ کیا اور پھر گویا ہوا اینی ویز کام کیا ہے کون سی کتاب چرانی ہے اور کہاں سے وہ غور سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اس کی کن پٹی پہ موجود زخم کا نشان عمارت سے آتی پیلی روشنیوں میں واضح دکھائی دیتا تھا تالیہ ذرا کھنکاری سب سے پہلے تو میری مدد کے لیے شکریہ جہان نے کندھے اچکائے تمہارا بھی شکریہ وہ جو بات آگے بڑھانے لگی تھی رک کے اسے دیکھنے لگی میرا شکریہ کیوں میری یومیہ اجرتیں راضی ہونے کے لیے تالیہ مراد کے کندھے سیدھے ہوئے آنکھیں پوری کھلی وہ رقم وہ جو تم نے کاغذ پہ لکھی تھی وہ اب بھی چاہیے تمہیں دماغ بھگ سے اڑا اگر تمہیں نہیں دینی تھی تو تم نے مجھے کال کیوں کی کیونکہ تم نے مجھے اس چٹ میں نئی سم ڈال کے دی تھی ہاں اور میں نے کہا تھا کہ اگر اس رقم پہ راضی ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا جو کہ تم نے کر لی اس لیے میں وقت نکال کے آیا ہوں تمہارے پاس ساتھ ہی مصروف انداز میں کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں وہ دانت پہ دان جمائے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی وہ بہت بڑی رقم ہے کام چھوٹا ہے کیا وہ مسلسل بند لبوں سے منہ ہلاتے ہوئے چنگم بھی چبا رہا تھا تالیہ نے گہری سانس لی اور اندر ابلتے غصے کو بامشکل واپس دبایا میں تمہیں اس سے ذرا کم رقم دے سکتی ہوں ناٹ اے پینی مور ناٹ اے پینی لیس اس نے رکھائی سے بات کاٹی تو تالیہ نے دوبارہ گہری سانس لی ٹھیک ہے مگر پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تم کون ہو اب کہ وہ مشکوک نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی چور ہو اسکیمر یا کرائے کے قاتل یا گینگسٹر کتنی دفعہ بتایا ہے کہ مکینک ہوں لکھ کے دوں کیا چڑچڑا سا جواب آیا اچھا تالیہ نے مشروب کا گلاس اٹھا کے گھون بھرا اور پھر اسے واپس رکھ دیا رات کے برقی روشنیوں میں وہ دونوں ٹھنڈی ہوا میں تالاب کے کنارے میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے مان لیا مگر مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تم میرے کام آ سکتے ہو یا نہیں اس لیے بتاؤ کہ تم کیا کرنا جانتے ہو آئی فکس تھنگس وہ اس سے نظریں ہٹائے بغیر بولا ہوں صرف چیزیں چیزیں مسئلے لوگ کندھے اچکائے اور اس سے پہلے تم کتنے قابل ذکر کام کر چکے ہو سوری مگر کیا یہ جاب انٹرویو ہے ناگواری سے ماتھے پہ بل پڑے یومیہ اجرت تو جاب کی ہی ہوتی ہے جتا کے بولی گرل اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میری قابلیت پہ بھروسہ رکھو گرل تالیہ نے دونوں ابرو اٹھا کے اس کے انداز تخاطب پہ تعجب ظاہر کیا جواب میں اس نے شانے اچکائے تمہارے اپنے ملک میں بہت سے نام ہیں مجھے کیا معلوم کون سا اصلی ہے خیر کام بتاؤ اس نے سنجیدگی سے یاد دلایا تو تالیہ نے گہری سانس لی اور ہلکی سی مسکرائی اس کی آنکھیں چمکی ہمیں ایک رائٹر کے ذہن سے کتاب کو چرانا ہے ایسے کہ وہ اسے بھول جائے اور کبھی نہ لکھ سکے اور یہ کتاب لکھے جانے سے پہلے ہی مر جائے انٹرسٹنگ اور یہ کس طرح کی کتاب ہے جہان کی آنکھوں میں دلچسپی اور تجسس ابھرا سیاست میں دو طرح کی کتابیں ہی تہلکا مچاتی ہیں ایک وہ جیسی ایڈم بن محمد لکھتا ہے حکمرانوں کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والی اور دوسری وہ جو سیاست دان کی ایکس وائف لکھتی ہیں سکینڈلز اور سنسنی سے بھرپور جو نیلو بخت تم نیلو بخت کے پیچھے آئی ہو یہاں وہ بات کاٹ کے کراہ جیسے یہ خیال پہلے نہ آنے پہ غصہ آیا ہو ظاہر ہے تمہاری وزیر اعظم نے تمہیں اسی کے لیے یہاں بھیجا ہوگا میں سمجھا تھا کوئی سرکاری کام ہوگا اس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہو مگر کیا یہ سچ ہے کہ نیلو بخت واقعی کتاب لکھ رہی ہے ہاں صوفیہ رحمان کی ستیلی ماں نیلو بخت وہ کتاب لکھ رہی ہے داتو سری عبد الرحمان کے خلاف اور وہ اسے الیکشن کیمپین شروع ہونے سے پہلے مارکیٹ میں لائے گی تاکہ تاکہ اس کتاب کے ذریعے صوفیہ رحمان کے خاندان سے لوگوں کو بدزن کیا جائے تم بار بار میری بات کیوں کاٹ رہے ہو تم بار بار دائیں طرف کیوں دیکھ رہی ہو وہ دو بدو بولا تو تالیہ نے ناگواری سے سر جھٹکا اور بات جاری رکھی اب کی دفعہ لہجہ دوستانہ نہیں تھا تم جانتے ہی ہوگے کہ نیلوفر بخت عمر میں صوفیہ جتنی ہی ہوگی اس کی آٹھ نو برس پہلے عبد الرحمان صاحب سے طلاق کے بعد تین سالہ شادی شدہ زندگی ختم ہوئی تھی نیلوفر پہلے اٹلی چلی گئی اور پھر مصر آ گئی اس کا منہ بند رکھنے کے لیے دادو سری عبد الرحمان اس کو سالانہ بھاری رقم دیتے تھے مگر ان کے انتقال کے بعد صوفیہ کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ اس عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا تھا تو اس نے وہ پیسے بند کروا دیے نیلو فر ان پیسوں کے علاوہ بھی معتد حکومتی فیورز لیتی رہی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک ترپ کا پتہ تھا صوفیہ کے باپ کے ساتھ گزرے تین سال I get it I get it وہ ان تفصیلات سے بور ہونے لگا تھا مگر نے بات جاری رکھی بالکل اس کے پاس ان تین سالوں کی یادیں تھیں اور وہ ایک کتاب لکھ کے عبد الرحمان پہ کیچڑ اچھال سکتی تھی لوگ یقین کریں یا نہ کریں ایسی کتابیں عزتیں اچھالتی ہیں اور اسکینڈل بنتے ہیں عبد الرحمٰن یہ نہیں چاہتے تھے اس لیے اس سے ڈرتے رہے مگر ان کی موت کے بعد نیلو فر کو پیسے دینے کا سلسلہ رک گیا صوفیہ اور نیلوفر کے درمیان اتنی نفرت حائل تھیں کہ وہ اس عورت کو ایک پائی دینے سے بھی انکاری رہی نیلوفر نے پہلے بہت شور مچایا پھر خاموشی اختیار کر لی دو سال پہلے اس نے کتاب لکھنی شروع کی اور اب تین چار ماہ قبل اس نے اپنے دوستوں کے سرکل میں اس بات کو ظاہر کیا کہ اگلے ماہ جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی وہ اپنی کتاب کو منظر عام پہ لا کے صوفیہ کو تباہ کر دے گی ہوں تو صوفیہ کیا چاہتی ہے یہی کہ میں اس کتاب کو اس کے ذہن سے یوں چراؤں کہ وہ اسے کبھی لکھ نہ سکے اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو صوفیہ اسے گولی مروا دے سمپل جواب میں تالیہ نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورا صوفیہ رحمان سیاست دان ہے قاتل نہیں اسے اپنے ہاتھ صاف رکھنے ہیں کیوں اس نے اپنے مخالف سیاست دان کی بیٹی کو بھی تو مروایا تھا نا وہ شانے اچکا کے بولا تو تالیہ اسے دیکھ کے رہ گئی وہ صرف ایک الزام ہے مگر دیکھو اس کی سزا وہ ابھی تک بھکت رہی ہے ایک اور قتل اپنے سر کیوں لے انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ لیکن تم تو اس کے مخالف کیمپ سے ہو تم اس کی مدد کیوں کر رہی ہو تالیا کے چہرے پہ ایک دم برہمی ابھری میں کسی کے کیمپ میں نہیں ہوں میں صرف اپنی مدد کر رہی ہوں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے جہان نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا شاید تم اپنے لیڈر سے ناراض ہو میرا مشورہ مانو تو اس کتاب کو آنے دو تمہارا لیڈر آسانی سے جیت جائے گا اور تم خود تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا تم بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ رہی نیلو تو وہ کسی صورت کتاب نہیں روکے گی کیا میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے جہان نے شانے چکائے مفت تھا تم بتاؤ تم میری مدد کرو گے یا میں خوم خواہ تمہیں برداشت کر رہی ہوں وہ سنجیدگی سے بولی اس نے گہری سانس لی اور تالاب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا ویل مجھے اور تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے صوفیہ رحمان کو چاہیے کہ نیلوفر کو پیسے دے دے اب دیر ہو چکی ہے اس نے خاندان والوں کے سمجھانے پہ ایک دفعہ کوشش کی لیکن نیلوفر وقت کی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے اگر دوبارہ آفر کی تو نیلوفر اس آفر کو سر عام ایکسپوز کر کے ظاہر کرے گی اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوں لوگ مزید اس کی کتاب کا یقین کریں گے تو اس کو ڈرائیں جان کی دھمکی دیں اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈ کے بلیک میلنگ اس کو خاموش کروا سکتی ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ ہو نیلو فر ایک بدنام عورت ہے سارے ملیشیا کو معلوم ہے کہ اب تک وہ عبد الرحمان کے پیسے پہ عیش کر رہی تھی اس کی بیٹی جو اس کے پہلے شوہر سے ہے وہ مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی بیٹا امریکہ میں بورڈنگ میں داخل تھا لیکن جب پیسہ کم ہوتا گیا تو نیلوفر نے عبد الرحمان کے خلاف چھوٹے موٹے انٹرویوز دینے شروع کر دیے اب یہی اس کا ذریعہ معاش ہے وہ بہت سے مردوں کے ساتھ گھومتی ہے اس نے عزت کھو دی ہے اب وہ کس چیز کے لیے ڈرے وہ اتنی بدنام ہے تو لوگ اس کا یقین کیوں کریں گے کیونکہ لوگ لوگ ہوتے ہیں وہ زخمی سا مسکرائی انہیں سینسیشنل مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے سر عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں اس نے تبصرہ کیا اس لیے اس کو بلیک میلنگ خاموش کرا سکتی ہے نہ پیسے دے کر اس کا منہ بند کیا جا سکتا ہے کوئی تیسرا حل کر کے اس کتاب کو روکنا ہوگا تم بار بار ان درختوں کو کیوں دیکھ رہی ہو وہاں کوئی ہے کیا اس نے گردن موڑ کے تالیا کی نظروں کے تعقب میں دور کھجور کے درختوں کو دیکھا اور پھر واپس تالیا پہ مشکوک نظریں جما دی تمہیں کیا میں جہاں بھی دیکھوں تم نے میری بات غور سے سنی بھی ہے یا نہیں ٹیک لگا کے بیٹھے جہان نے کندھے اچکائے پی کے سائے میں بھی اس کی گہری بھوری آنکھوں میں چھائی سوچ دیکھی جا سکتی تھی مجھے سمجھ میں آ گیا ہے سب مگر پلان کیا ہے تالیا کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے وہ گردن کڑا کے بولی تم مجھے نیلو فر کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دو مجھے اس کے گھر کے پتے فون نمبر کے علاوہ دولت صاحب نے کچھ نہیں دیا اس نے پرس سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کے میز پہ رکھا تو جہان نے ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھایا۔ پھر کھول کے پڑھا پھر نظریں اٹھا کے غور سے تالیہ کو دیکھا اور کاغذ واپس میز پہ ڈالا ہو جائے گا صبح ملتے ہیں پھر حالم اٹھ کھڑا ہوا اور سوالیہ انداز میں اس کا نام لیا تم مجھے تالیہ کہہ سکتے ہو تمہارے برعکس میں اپنے نام اور پیشے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتی تپانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھا تو اس اس نے ایک جتاتی نظر پہ ڈالی منہ میں کچھ اور کیب چہرے پہ جھکاتا آگے بڑھ گیا وہ پتلیاں سکوڑے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھتی گئی کیا اس نے درست آدمی پہ بھروسہ کیا تھا اگر جو وہ جا کے نیلو کو سب بتا دے اور اس سے بھی رقم وصول کر لے ڈبل ایجنٹ اگر خیر نیلوفر کے پاس دینے کو کوئی خزانے نہیں تھے اور رہا یہ آدمی تو اس کے متعلق بھی وہ جان جائے گی وہ گردن موڑ کے دوبارہ سے درختوں کے اس جھنڈ کو دیکھنے لگی آس پاس ٹیبلز پہ بیٹھے لوگ کھانے پینے اور خوش کپیوں میں مصروف تھے مگر وہ جوس کے گھون بھرتی ان درختوں پہ نظریں جمائے ہوئی تھی کوئی تھا جو اسے ان درختوں میں چھپ کے دیکھ رہا تھا کسی آواز سے کھلی تھی وہ ایک دم تیزی سے اٹھ بیٹھے اور گھبرا کے ادھر ادھر گردن موڑی وہ اس قید خانے میں تھی جس کا دروازہ سلاخوں سے بنا تھا کیا حکام اسے تفتیش کے لیے بلانے والا تھا اس نے ہاتھ مار کے دیوار ٹٹولنی چاہی جس سے وہ ٹیک لگا کے خود کو محفوظ تصور کرتی تھی مگر قریب میں کوئی دیوار نہ تھی بستر نرم تھا ٹیبل لیمپ کو ہاتھ لگا تو وہ جل اٹھا تالیا قاہرہ کے ایک ہوٹل کے بیڈ روم میں تھی چند لمحے تک وہ پل کے جھپکا کے اطراف کو دیکھے گئی پھر بسارت ماحول سے آشنا ہوئی تو وہ بستر سے اتری پھر ننگے پیروں سے چلتی کھڑکی پکائی رات کے اس پہر تالاب کے گرد کرسیاں ویران پڑی تھیں البتہ ساری بتیاں روشن تھیں درختوں کا پرسرار جھنڈ اسی طرح کھڑا تھا نے میکان کی انداز میں کھڑکی کی کنڈی کھولی اور دو فٹ کی اونچائی پہ موجود کھڑکی سے ننگے پیر پھلان گئی پھر تیز تیز ان درختوں کی جانب چلتی گئی رات کو موسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور تیز ہوا کے باعث اس کے بال پیچھے کوڑنے لگے تھے مگر وہ پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی یہاں تک کہ وہ درختوں کے پاس آ پہنچی کوئی ہے اس نے ہلکا سا پکارا ایک درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی اوٹ سے آگے جھانکا دور اس چھن کے وسط میں کوئی زمین پہ بیٹھا تھا ایک آدمی جس کے ہاتھ محنت سے سخت اور کھدرے ہو چکے تھے اور ماتھے پہ سرخ پٹی باندھ رکھی تھی وہ اکڑوں بیٹھا مسکرا کے اوپر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا سات زمین پہ ایک بچی بیٹھی تھی اس کا لباس خاکی رنگ کا میلا گدلا سا تھا اور لمبے بال سیاہ تھے وہ بھی مسکرا کے گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی وہ دونوں مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے تالیا درخت کے تنے پہ ہاتھ رکھے کھڑی رہ گئی اس کی نظریں ان دونوں پہ جمی تھیں اور وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی پھر وہ تنے سے لگی نیچے بیٹھتی گئی ان دونوں کے انداز میں اکڑوں بیٹھی اور گھٹنوں کے گرد بازو ہمائل کیے وہ یک تک انہیں دکھے گی وہ دونوں جس کتے پہ بیٹھے تھے وہ ان درختوں کے درمیان ہونے کے باوجود اس کا حصہ نہیں تھا وہ جنگل کی زمین جیسا تھا اور ان کے گرد قدیم ملاقہ کے جنگل کے درخت اگے کھڑے نظر آ رہے تھے دفتن اس آدمی نے نظریں موڑی اور اسے دیکھا پھر مسکرا کے سر کو خم دیا جیسے اسے قریب آنے کا اشارہ دے رہا ہو بچی نے اس کی نگاہوں کے تعقب میں اس طرف دیکھا تالیا کے حلق میں آنسو کا گولا سا سا آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی بس وہیں بیٹھی مراد راجا کو دیکھے گئی جو اسے ہی دیکھ کے مدھم سرگوشیوں میں باتیں کر رہا اس قدیمی شہر کے درمیان سام کی صورت ایک دریا بہتا تھا جسے نیل کہا جاتا تھا نیل کے ایک طرف موجود شہر کو کاہرہ کہا جاتا تھا اور دوسری جانب غذا تھا کاہرہ اور غذا کو ایک خوبصورت پل نے جوڑ رکھا تھا جو ہر وقت ٹریفک سے معمور ہوتا تھا رات کو اس پل پہ مصنوعی روشنیاں چمک رہی تھیں مگر صبح ہوئی تو سورج نے سب روشنیوں کو بجھا دیا اور سارا شہر دن کی سفیدی میں ڈوب گیا ایسے میں اس ہوٹل کے نیلے تالاب کے پار اگے درختوں کا جھنڈ بھی روشنی میں نہایا کھڑا تھا تالیہ اس وقت ان کے درمیان کھڑی تھی رات کو ہوٹل ملازمین کے آنے پہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی لیکن صبح ہوتے ہی پھر سے آ گئی سیاہ بالوں کو کیچر میں باندھے وہ کندھوں پہ جامنی شال پہنے ہوئی تھی شال کے اوپر سامنے ایک سنہری لاکٹ سینے پہ پڑا نظر آتا تھا اور سن گلاسز سر کے اوپر ٹکا رکھے تھے اداس آنکھیں درختوں کے بیچ کھڑے ان باپ بیٹی پہ جمی تھی بچی ننے ہاتھوں سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہی تھی آدمی اس کے ساتھ تھا وہ زمین پہ کئی لکڑیوں کو گٹھے میں باندھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ اسے گھر کا رستہ کیسے ڈھونڈنا ہے ستارے سے ستارے کے تعقب سے اگر اس کا دل چاہے گا تو سارے راستے ستاروں کے بغیر بھی مل جائیں گے بچی غور سے سن رہی تھی بات کرتے ہوئے اس آدمی نے گردن اٹھا کے تالیہ کی سم دیکھا دونوں کی نظریں ملی تو وہ مسکرایا تالیہ کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی وہ کہنا چاہتی تھی کہ واپسی کے رستوں کی تلاش ان کو ہوتی ہے جن کو پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے اسے نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی وہ بار بار سامنے آ جاتا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان درختوں کے جھنڈ میں ایک اور منظر چھلکنے لگا گھوڑے پہ بیٹھا وہی آدمی ماتھے پہ بدستور سرخ پٹی باندھے کندھوں تک آتے سیاہ بال لیے شاہی پوشاک پہنے مسکرا کے کہہ رہا تھا مجھے تمہارا انتظار رہے گا تالیہ تمہاری واپسی کا انتظار کیا آپ کو اب بھی میرا انتظار ہے باپا تالیا کھو گئی ہے اسے گھر کے سارے رستے بھول گئے ہیں نہ ستارے رہے ہیں نہ چاند نہ ہی تالیا وہ بری طرح ڈر کے پلتے نہ کوئی چاپ آئی تھی نہ آواز وہ جانے کب اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تھا اور اب تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گرے سویٹ شرٹ کی آستین موڑے ماتھے پہ پی کیپ سے سایہ کیے وہ شدید برہم نظر آتا تھا تالیہ نے سینے پہ ہاتھ رکھے گہری لی۔ اوہ جہان تم نے مجھے ڈرا دیا آؤ وہاں چل کے اور جو تم نے کیا اس کے ماتھے پہ بل تھے تالیا نے رک کے اسے دیکھا دیکھو میں نے کہا ہے میں پیسے دے دوں گی تو دے دوں گی اب کام کی بات تو پھر میرے فنگر پرنٹ سے کیا معلوم ہوا تمہیں وہ درشتی سے پوچھ رہا تھا وہ رک کے اسے دیکھنے لگی ایکسکیوز می جہان کے عقب میں نیلا تالاب دھوپ میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا روشنی اس کے اعتراف سے نکل کے تالیا کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور وہ پہنوں پہ ہاتھ رکھے شدید برہم نظر آتا تھا تمہیں لگتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ رات تم نے مجھے نیلو فرقہ پتہ ایک کاغذ پہ لکھ کے کیوں دیا تھا وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا تاکہ میرے جاتے ہی تم اس کاغذ کو فنگر پرنٹ ٹیسٹ کے لیے اپنے ایک مصری کانٹیکٹ کو بھیج دو تمہاری اطلاع کے لیے مجھے صبح سے پہلے ہی کال آ گئی تھی کہ کسی نے میرے فنگر پرنٹ سے میرا بیک گراؤنڈ ڈیٹا نکلوانے کی کوشش کی ہے او اچھا تالیا نے سینے پہ بازو لپیٹا اور اسی کے انداز میں چمک کے بولی اور تم نے جو سم مجھے دی تھی تم اس سے بالکل بھی میری لوکیشن ٹریس نہیں کر رہے ہو نا اور ہاں تمہاری سم میں جو بگ لگا تھا اس سے تو میں بالکل بھی واقف نہیں ہوئی مگر وہ قطن شرمندہ نہ ہوا اس کی بات انسنی کر گیا اگر تمہارے پاس پہلے ہی مصری دوست تھے تو مجھے ہائر کرنے کا مقصد وہ سیاسی دوست ہیں سفارت خانے میں کام کرتے ہیں تمہاری طرح کرمنلز نہیں ہیں دیکھو گہری سانستے اور مسالتی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے میں تمہیں نہیں جانتی اس طرح تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں تو تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کروانا ضروری تھا ہاں تو اور میرے فنگر پرنٹس نے کیا بتایا میرے بارے میں وہی جو تم نے کہا تھا اس نے بغیر شرمندہ ہوئے بے پرواہی سے شامل چکا تم قاہر کے ایک غریب مکینک ہو جہان سکندر تمہارا نام ہے اور پچھلے چند ماہ سے یہاں مقیم ہو وہ چند لمحے آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھتا رہا پھر جیب سے ہاتھ نکالے اور دایاں ہاتھ اوپر کیا تالیا چونک کے اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جہان نے اپنی ایک انگلی کے پورے سے جھلی سی اتاری میں فیک فنگر پرنٹس لگاتا ہوں میڈم میں نے اپنے اصلی فنگر پرنٹس کئی سال پہلے جلا دیے تھے اس نے اپنا بے داغ پورا دکھایا اور پھر جھلی واپس لگا دی وہ اسی طرح چپک گئی بٹ نائس ٹرائی تن سے مسکرایا تم مجھے پورے قاہرہ میں اسٹاپ کر سکتے ہو اور میں تمہارا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کروا سکتی ڈبل اسٹینڈرڈ وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں آمنے سامنے کھڑے بحث کر رہے سنو لڑکی وہ سنجیدگی سے ماتھے پہ بل ڈالے بولا اگر تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو مجھ پہ بھروسہ کرو میں یوں ہر غیر ملکی کون ممنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا اگر کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھروسہ کرو اور ان درختوں کو دیکھا ان درختوں کے ناسٹیلجیا سے نکل کے کام پہ فوکس کرو کون وومن اس کو وہ لفظ چابک کی طرح لگا گال سرخ ہوئے او سوری تم کون وومن نہیں ہو تم تو کیا کہا تھا احمد نظام نے پین پٹی پہ ہاتھ رکھ کے یاد کیا ہاں تم تو تاشا پسونا ہو پسونا ساہرا بٹ یو نو واٹ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چند قدم آگے آیا یہاں تک کہ اس کے عقب میں نظر آتا تالاب چھپ گیا میرے نزدیک تم ایک بیوقوف لڑکی ہو جس نے یوں میرا بیک گراؤنڈ چیک کروا کے میرا اعتبار توڑ کے میرے ساتھ کام کرنے کا موقع کھو دیا ہے وہ چبا چبا کے کہہ رہا تھا تم زیادہ سے زیادہ ہیری پوٹر کی ایک جادو کرنی ہو نہ شکری جادو کرنی جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پہ تالاب بنانے کی کوشش کرتی بٹ یو نو تم کوئی ساحرہ نہیں ہو نہ میں تمہارا ملازم ہوں یہ میرا ہوم ٹرف ہے یہاں میرے ساتھ گیم نہ کھیلو کیونکہ اگر تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ایک ایک لفظ اندر تک سلگا دینے والا تھا تالیہ کا چہرہ سرخ ہوا اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکے اسے گھورتے ہوئے پلٹ گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی پھر گردن موڑی تو درختوں کی جھڑ میں وہ دونوں دکھائی دی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے کھڑا سرخ پٹی والا آدمی اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ اس کی ٹانگ برابر آتی بچے جس نے ننے بازوں میں خشک لکڑیاں اٹھا رکھی تھی اس کی آنکھیں بھی تالیا پہ جمی تھی وہ چند لمحے ان دونوں کو دیکھتی رہی یہاں تک کہ نگاہوں کے سامنے گیلی دھن چھا گئی گال ابھی تک سرخ دہک رہے تھے تمہیں گھر کا رستہ بھول گیا ہے تالیہ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا ان دونوں کی اس پہ جمی آنکھیں منتظر تھیں وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اس کی واپسی کا گھر لوٹ کے آنے کا تالیہ نے مٹھی سے آنکھیں صاف کی تو درختوں کا جھنڈ خالی نظر آیا وہ دونوں غائب ہو چکے تھے اس نے گردن موڑی تو تالاب بھی سنسان پڑا تھا جہان جا چکا تھا بدلے ہاتھ سامنے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی اور آنکھیں دوبارہ رگ لی تالیا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے ہیری پوٹر کی بچ کہے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی ہاؤس کیپنگ سے آئی ملازمہ اس کے برتن اٹھا رہی تھی تو اس نے پکارا سنو یہ کھڑکی کا پردہ بند کر دو یو شور میم؟ باہر سے آتی روشنی تو تازگی کا احساس دیتی ہے ملازمہ نے حیرت سے دیکھا مگر مجھے اس کھڑکی سے یہ درخت نظر آتے ہیں جو میرے ویو کو بلاک کر رہے ہیں مجھے یکسوئی سے کام کرنا ہے اور ان درختوں کو نہیں دیکھنا وہ سرد مہری سے کہہ رہی تھی ملازمہ نے سر ہلا دیا اور پردہ کھینچ دیا سارا کمرہ ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا تالیہ نے مصنوعی بتیاں جلا دی اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا اسے ماضی کی یادوں سے نکل کے کام پہ توجہ دینی تھی وہ اکھڑ اور بدلحاظ آدمی تو چلا گیا اب جو کرنا تھا اکیلے کرنا تھا شام تک اس کا کمرہ کاغذوں کی دکان لگنے لگا تھا جگہ جگہ پرنٹ آؤٹس بکھ رہے تھے جو وہ اپنے چھوٹے پرنٹر سے پرنٹ کر کر کے نکال رہی تھی کچھ مروڑ تروڑ کے زمین پہ پھینکے تھے اس وقت وہ کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی تھی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس بال گول مول باندھے پین ہاتھ میں پکڑے اور لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے وہ کافی کا گھون بھر رہی تھی ساتھ رکھے تین خالی مگ اس کی حالت کے آکاس تھے پھر اس نے مگ رکھا اور اسکرین فول کی جیسے آج کا کام ختم کیا ہو پھر سر اٹھا کے کمرے کی ابتر حالت کو دیکھا تو جو پہلی شے محسوس ہوئی وہ خاموشی تھی خاموشی اور اکیلا پن ایک دم سے کمرے کی دیواریں سمٹنے لگی ایک دیوار سلاخوں والے دروازے میں تبدیل ہو گئی وہ ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگائے خوفزدہ بیٹھی تھی اور سلاخوں کے پار کھڑا حکان تن سے کچھ کہہ رہا تھا تالیہ نے زور سے سر جھٹکا تو وہ منظر غائب ہو گیا یہ مناظر ان مستقبل کے خوابوں کی طرح اسے دکھائی نہیں دیتے تھے یہ عجیب طریقے سے اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے تھے وہ ذرا اکیلی ہوتی تو وہ اس کے آس پاس ابھرنے لگتے نیند میں آوازیں سنائی دینے لگتی تالیہ نے گہری سانس لی اور سر کرسی کی پش سے لگایا سوچا تھا پیچھے رہ جانے والوں پہ افسوس نہیں کرنا نہ ان کو یاد کرنا ہے مگر یادیں ہمارے اختیار کے ماتحت نہیں ہوتی اپنی مرضی سے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کسی کو کتنا دکھ دے گئی اس نے فون اٹھایا اور ای میل کھولی وہاں ایڈم کی ای میلس تھیں داتن کی بھی اور فاتح کی بھی ای میل کے سبجیکٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی خیریت پوچھنا چاہتے تھے تالیہ چند لمحے ای میلس کی ان فہرست کو دیکھتی رہی پھر ایک ایک کر کے سب کو مارک کیا اور ڈیلیٹ کا بٹن دبایا وہ اس کی اسکرین سے مٹ گئیں دماغ سے نہیں گئیں اسے ان تینوں کی ای میلس تو درکنار ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنی پھر سر اٹھایا کمرہ اتنا ویران نہیں لگا اس میں جگہ جگہ بکھرے کاغذ نظر آنے لگے جو اس کی توجہ کے منتظر تھے ابھی تالیہ کو بہت سا کام کرنا تھا اور وہ کر سکتی تھی اس نے بازو لمبا کر کے ریسیور اٹھایا مزید کافی آرڈر کی اور پھر ایک دفعہ پھر سے اسکرین کھولی وہاں اس کے اپنے لکھے الفاظ جگمگا رہے تھے نیلوفر بخت کون ہے کی نیلی روشنی تالیا کے چہرے کو چمکا رہی تھی اور وہ پتلیاں سکوڑے اپنے ریسرچ کر کے جمع کیے الفاظ پھر سے پڑھنے لگی نیلوفر بخت کون ہے یہ قاہرہ کا ایک پوش علاقہ تھا سڑک کنارے خوبصورت سٹورز اور ریسٹوران بنے تھے ایسے میں کافی شاپ کے اوپر عربی میں جلی حروف میں اسٹار بکس کافیہ لکھا نظر آ رہا تھا شیشے کی دیواروں سے مزین یہ شاپ کافی کی مہک سے بھری تھی بارستہ باری باری گاہکوں کے کافی کپ کاؤنٹر پہ رکھ کے ان کے نام پکار رہا تھا لوگ آتے اور اپنے کپ اٹھا کے لے جاتے کونے کی ایک میز پہ بیٹھی تالیا کافی کا گھون بھرتی شیشے کی دیوار سے پار دکھ رہی تھی اس نے سبز ہوڈی پہن رکھی تھی جس کا ہوٹ سر کو ڈھانکے ہوئے تھا اور آنکھوں پہ نظر کا موٹا چشمہ لگا رکھا نیلوفر بخت کون ہے باہر صحن کی روشنی میں پارکنگ میں کار ابھی آ کے رکی تھی فرنٹ کا دروازہ کھلا اور پہلے ایک سنہری ہیل والی سینڈل زمین پہ رکھی گئی اور پھر وہ عورت سیدھی ہوتی باہر نکلی نیلوفر ایک اڑتالیس برس کی خوبصورت عورت ہے جس نے بڑھتی عمر کے باوجود خود کو جم اور سیلون کی مدد سے فٹ رکھا ہوا ہے وہ بہت تعلیم یافتہ نہیں ہے مگر داتو سری الرحمان کے ساتھ عمرہ اور روسا کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے نے اسے بہت گروم کر دیا ہے کار سے نکلنے والی عورت دراز قدر خوبصورت تھی اس کے سیاہ بال لیئرز میں کندھوں پہ گرتے تھے اور ماتھے پہ بینکس کی صورت کرتے تھے کانوں میں ہیرے کے ٹاپس پہنے انگلیوں میں انگوٹھیاں ایش گرے کوٹ اور اسکرٹ تلے سیاہ جالی دار اسٹاکنگس پہنے وہ اونچی ہیل کے ساتھ چلتی ہوئی شاپ کے دروازے تک آ رہی تھی نیلو فو کے پاس فی الوقت اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے فیشن اور رہن سہن کو پہلے کی طرح چلا سکے اس کے بہت سے مرد دوست اس کا خرچہ اٹھاتے رہتے ہیں مگر اس کی ساری توقعات اپنی آنے والی کتاب سے جڑی ہیں جو چھپتے ہی اسے کئی ملین کما کے دے گی اس لیے وہ ابھی تک فیشن پارٹیز اور کپڑوں جوتوں کے پیسے پہلے کی طرح ہی لوٹاتی جاتی دکان میں داخل ہوتی عورت انڈین نقوش کی حامل تھی بڑی سیاہ آنکھیں تیکھی ناک اور بے حد پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کو گھمانے کی خاص ادا جو شاپ میں داخل ہوتے ہی ہر مرد کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی کوہنی پہ بیگ لٹکائے وہ اسی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ چلتی ہوئی کاؤنٹر تک آئی نیرو فرقی پہلے شوہر سے موجود بیٹی کالج میں پڑھتی نیلوفر روز اس کو کالج ڈراپ کر کے اسٹار بکس آتی ہے کافی لیتی ہے اور یہاں سے اس کو اپنے آفس جانا ہوتا ہے بیرسٹا مسکرا کے اس کا کپ اسے دے رہا تھا نیلوفر نے گہری آنکھیں اس سے مرکوز کیے کپ تھاما اور سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹ ہلا کے تھینک یو کہتے ہوئے یو کو کافی لمبا کیا بیرسٹا چھین کے مسکرا دیا اور سر کو خم دیا آپ کی کافی آپ کے ہاتھوں تک پہنچی میڈم اور جانتے ہو میرے ہاتھوں کے اندر کیا مقید ہے وہ کاؤنٹر پہ آگے کو جھکی اور نوجوان بیرسٹا کی آنکھوں میں جھانکا ان ہاتھوں میں میرے ملک کی حکومت کا تختہ الٹنے کی طاقت ہے میرے قلم کی ایک جنجش سے کوئی تباہ ہونے والا ہے مسکرا کے واپس سیدھی ہوئی تو وارستہ مزید جھونک گیا نیلوفر اس وقت ساری کشتیاں چلا کے سریام اپنی کتاب کا چرچا کرتی پھر رہی ہے وہ جانتی ہے کوئی اس کو مروا نہیں سکتا کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ الزام صوفیہ رحمان پہ آئے گا اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں رہا کب لے کے وہ مڑی اور ارد گرد کھڑے مرد گاہکوں پہ ایک مسکراتی نظر ڈالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں بہت سی نظریں اس کے تعقب میں دیوانہ وار لگتی وہاں ایک ادھیڑ عمر داڑھی والے صاحب نے افسوس سے استغفر اللہ کہا اس کے نکلتے ہی کونے میں بیٹھی ہوڈ والی لڑکی اٹھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے باہر کی طرف بڑھی نیلوفر یہاں سے کافی لے کر سیدھی اپنی شاپ پہ جاتی ہے اس نے ایک اینٹیک جیولری شاپ کھول رکھی ہے جس میں وہ بیٹھتی ہے شاپ کی سیل کچھ خاص نہیں مگر یہ ایک طرح سے شیل کمپنی ہے جس کو رجسٹر کروا کے اس کے کھاتے میں وہ عبد الرحمان کے بھیجے پیسے ڈالتی تھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نیلوفر کو خاموش رہنے کی قیمت ادا کی جاتی تھی اسی لیے نیلوفر فخر سے کہتی ہے کہ وہ حلال کی روزی روٹی کما رہی ہے شاپ کی ایک پوش سی سڑک کے کنارے واقع تھی جہاں قطار میں برانڈیڈ سٹورز اور جولری شاپس وغیرہ بنی تھی یہاں سڑک کنارے چلتے اور دکانداروں میں خریداری کرتے لوگ یا تو سیاح یا شہر کے عمرہ ان کا لباس اور انداز ان کی کلاس کا پتہ دیتا تھا ایسے میں نیلوفر کی شاپ کے پار ایک دکان میں کپڑوں کے ریک الٹ پلٹ کرتی ہوڈ والی تالیا کی نظریں وہیں جمی تھی نیلوفر اپنی دکان میں داخل ہو رہی تھی کافی کا کپ ہاتھ میں تھا پہلے اس نے تنگی سے ورکرز کو مخاطب کر کے کچھ کہا ساری ناز و انداز بھری مسکراہٹیں غائب ہو چکی اور پھر وہ دکان کے اندر ایک دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی نیلو فر کا اسی دکان کے اندر ایک آفس موجود ہے جہاں وہ اگلے دو گھنٹے تک کام وغیرہ کرتی ہے وہاں سے نکل کے دوپہر میں وہ کسی نہ کسی ریسٹورینٹ جاتی ہے جہاں اس کی طرح کی کوئی فارغ خاتون دوست گوسپ کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے ابن بطوطہ مال زرد روشنیوں سے مزین ایک جدید طرز کا مال تھا اندر آؤ تو یوں لگتا تھا سارا زمانہ شاپنگ کرنے آ نکلا ہے مال کے اندر ایک ریسٹورینٹ کی درمیانی میز پہ ویٹر دھواں اڑاتے پلیٹرز رکھ رہے تھے وہاں ایک ڈائی بالوں والی خاتون بہت دل جمعی سے سامنے بیٹھی نیلو فر کی باتیں سن رہی تھی صوفیہ رحمان اس وقت انگاروں پہ لوٹ رہی ہے نیلوفر انگوٹھیوں والا ہاتھ نچا کے محظوظ انداز میں بتا رہی تھی اس کی ساری حکومتی مشینری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک عورت کا منہ بند کیسے کروائے یہ ایک عورت اگر بول پڑی تو اس کا سچ سارے ملیشیا کو الٹا کر کے رکھ دے گا واو کب شائع کر رہی ہو کتاب وہ سوال مت پوچھو میری جان جن کے جوابات دینا ممکن نہ ہو کیونکہ اس وقت میں اپنی کتاب کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور اسے کون شائع کر رہا ہے اس نے چھری کانٹے کو پلیٹ پہ چلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا بس یہ جان لو کہ جب یہ شائع ہوئی نا تو ملیشیا کے لوگ اپنے آپ پہ شرمندہ ہو جائیں گے وہ اپنے سیاستدانوں کے امال کے باعث کسی کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ بہت مزیدار فیلنگ ہے ہنی ایک پورے ملک کی قسمت میرے ہاتھ میں ہے جیسے چاہوں اس کو بدل دوں میں اس وقت صوفیہ رحمان سے زیادہ طاقتور ہوں وہ اپنے ہاتھ کو مٹھی میں کھول بند کرتی غرور سے بتا رہی تھی نیلوفر بظاہر ایک بہادر اور پر اعتماد عورت کا امیج دیتی ہے مگر عموماً ایسی عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہیں نیلوفر لنچ کے بعد اپنی بیٹی کو پک کر کے گھر چھوڑتی ہے اور پھر اپنے سائیکٹرسٹ کے آفس جاتی ہے اس کے ذہنی مسائل اتنے ہیں کہ اسے ہفتے میں چار سے پانچ دن ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے وہ نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتی اور مسلسل اینٹی ڈپریسنٹ لیتی ہے نیلوفر اپنی کار ڈرائیو کرتی رش والی سڑک سے گزر رہی تھی اس کے عقب میں ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہڈ والی لڑکی سر جھکائے ڈائری میں کچھ نوٹ کر رہی تھی سائیکائٹرسٹ کے پاس سے واپس آنے کے بعد وہ گھر جاتی ہے جہاں اس کے گھر والے اس کے منتظر ہوتے ہیں نیلوفر پھر رات تک گھر سے نہیں نکل ایسی عورتیں اپنی نر اولاد کو خود سے دور رکھتی ہیں اس لیے نیلوفر کے گھر میں صرف اس کی کم عمر بیٹی اور ماں رہتے ہیں جبکہ ٹین ایج بیٹا امریکہ میں بورڈنگ اسکول میں پڑھتا ہے ایک خوبصورت مگر چھوٹا سا بنگلہ رات کے اندھیرے میں اس کالونی میں کھڑا تھا اس کے لان کی بتیاں اور کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھیں کچن کے جالی دار پردے سے اندر میز پہ اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے لوگوں کے سائے دکھائی دیتے تھے باہر تاریک سڑک پہ ایک درخت تلے کھڑی تالیہ غور سن افراد کو دیکھ رہی تھی ایک نوعمر لڑکی خود نیلوفر اور ایک معمر عورت ان کی ہیبلوں سے اتنا ہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تینوں کسی بات پہ بحث کرتی کھانے میں مشغول تھی یہ ویک ڈیز کا اسکیڈول تھا ویکینڈس پہ البتہ نیلوفر رات کو پارٹیز یا کلب میں پائی جاتی تھی ہر ماہ کم از کم ایک پارٹی تو نیلوفر بھی دیتی ہے اور فی الوقت وہ اپنے مرد دوستوں کا دیا پیسہ لٹا رہی ہے اب سوال یہ تھا کہ اس ساری روٹین میں نیلوفر اپنی کتاب کب اور کہاں لکھتی تھی کیونکہ ابھی تک نہ اس کے ہاتھ میں کہیں قلم نظر آیا تھا نہ ہی وہ لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرتی دکھائی دی تھی تالیہ کے ہوٹل کا کمرہ اس صبح پہلے سے بہتر حالت میں تھا اب جا بجا کاغذات نہیں بکھرے تھے بلکہ کھڑکی کے ساتھ ایک سٹینڈ رکھا تھا جس پہ فلپ چارٹ آویزا تھا وہ مارکر لیے کھڑی چارٹ پہ مختلف خانے بنا کے کچھ لکھ رہی تھی میں یہ سب تنہا بھی کر سکتی ہوں مجھے اس بدلحاظ آدمی کی قدر ضرورت نہیں تھی مارکر سے لکیر کھینچتے ناراضی سے سوچا پھر سوچتی نظروں سے اس چارٹ کو دیکھا نیلو فر کی کتاب کو اس کے ذہن سے نکالنے کے لیے اس سے پہلے نیلوفر کے پبلشر کو ڈھونڈا تھا میں نے اس کو کچھ کہا کیوں نہیں وہ میرے منہ پہ مجھے کرنی کہہ گیا اور میں دیکھتی رہ گئی شیم آن یو اس نے مارکر سے پبلشر لکھ کے سوالیہ نشان بنایا اگر کتاب اگلے ماہ ریلیز ہو رہی تھی تو اب تک وہ پرنٹ میں جا چکی ہوگی یہ سارا کام اس کا پبلشر خفیہ طور پہ کروا رہا تھا کون تھا وہ پبلشر ہیری پوٹر کی کہا تھا نا اس نے مجھے اس سے نہ صرف نیلوفر کا منہ بند کروانا تھا بلکہ اس پبلشر کو بھی ڈھونڈنا تھا اگر کوئی نیلو فر کی کتاب اس موقع پہ تباہ کر سکتا تھا تو وہ پبلشر تھا وہی نیلو فر کو سمجھا سکتا تھا کہ یہ کتاب اتنے اسکینڈل سے بھری ہے کہ قانونی فرنٹ پہ ان دونوں کو متعدد کیسز کا سامنا ہو سکتا ہے نیلو فر دیوالیہ ہو جاتی مگر تب تک صوفیہ رحمان بھی تباہ ہو چکی ہوتی میرے نزدیک تم ایک بیوقوف لڑکی ہو جو میرا بیک گراؤنڈ چیک کروا کے اس نے سر جھٹکا اور صفحے پہ نگاہیں مرکوز کی نیلو پر اپنی نفرت میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس سے اپنی پرواہ نہیں رہی تھی بس کسی طرح صوفیہ تباہ ہو جائے بات کی وہ بعد میں دیکھے گی اس نے مارکر بند کر کے رکھا اور چارٹ کا صفحہ پلٹ دیا لکھا ہوا صفحہ پیچھے کو لٹکنے لگا اور سامنے نیا صفحہ آ گیا جس پہ پینٹنگ بنی تھی اگر کوئی روم سروس میں سے آئے تو وہ یہی صفحہ دیکھے ایک نا شکری جادوگر جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پہ تالاب بنانے کی کوشش کرتی ہے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے یس کہا اور خود صوفے پہ بیٹھ گئی ویٹر ٹرے اٹھائے اندر آیا وہ چند لمحوں کے لیے ہی فارغ ہوئی تھی اور فوراً سے کمرے کی ویرانی اور تنہائی محسوس ہوئی تھی ویٹر کافی رکھنے لگا اور تالیہ نے موبائل کی اسکرین روشن کی جو دریا میسر ہونے کے باوجود اس پہ تالاب بناتی ہے but you know what emails کھولیں تو چند نئی ای میلز اس کے انتظار میں تھیں اس نے پڑھے بنا ایک ایک کو مارک کر کے مٹا دیا تم کوئی ساحرہ نہیں ہو میم پردے کھول دوں ویٹر نے ادب سے انگریزی میں پوچھا پاؤں میز پہ رکھے بیٹھی تالیہ نے سر کو خم دیا ویٹر آگے آیا اور پردے ہٹا دیے صبح کی سفیدی تیزی سے اندر آئی تو تالیا کی آنکھیں چندی آ گئی تم کوئی ساحرہ نہیں ہو اس نے موبائل رکھ دیا اور کن پٹیاں سہلا اس آدمی کے الفاظ بار بار ذہن میں گونجتے تھے تم کوئی ساحرہ نہیں ہو نہ میں تمہارا ملازم ہوں وہ کمرے پہ سے نکلنے پہ راضی نہ تھی اسی لیے ہاؤس کیپنگ کے عملے کو بلوا لیا دو میٹ اب جلدی جلدی کمرے کی صفائی میں لگی تھی ایک بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی اور دوسری ویکیوم لگا رہی تھی وہ چپ چاپ بیٹھی ان کو دیکھے گئی یہ میرا ہوم ٹرف ہے میرے ساتھ گیمز نہ کھیلو تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا گال تلے مٹھی رکھے اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے تالیہ نے بھویں چڑھا کے سر جھٹکا اسے احمد نظام پہ غصہ آیا تھا کتنے مان سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آدمی اس کی مدد کرے یہ میرا ہوم ٹرف ہے اور یہ کہ بے شک وہ تھوڑے عرصے سے ہی مصر میں رہائش پہ زیر ہوا ہے مگر وہ وہاں ہر ضروری شخص کو یا جگہ کو جانتا ہے لیکن اس آدمی نے کیا کیا وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا وہ احمد نظام کو واپس جا کے کہے گی ضرور کہ یہ میرا ہوم ٹرف ہے تالیہ کے ابرو اور جھنڈے سے اکٹھے ہوئے ایک منٹ کیا کہا تھا احمد نظام نے وہ کچھ ماہ سے مصر میں مقیم ہے تو پھر مصر اس کا ہوم ٹرف کیسے ہوا نہ وہ مصری تھا نہ برسوں سے وہاں مقیم تھا پھر اس نے کیوں کہا کہ یہ اس کا ہوم ٹرف تھا یا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا دریا کے اوپر تالاب ٹرف ہیری پوٹر کی جادوگرنی وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور کھڑکی سے باہر دیکھا اب وہ درختوں کو نہیں دیکھ رہی تھی وہ دھوپ میں چمکتے نیلے تالاب کو دیکھ رہی تھی سنو وہ ملازمہ کی طرف گھوم ویکیوم کرتی عورت نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور ویکیوم کا بٹن آف کیا جی کاہرہ میں اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا قاہرہ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دریا کے اوپر تالاب بنا ہو دریائے نیل کے اوپر تالاب وہ ملازمانہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی البتہ تکیے کا غلاف چڑھاتی دوسرے ملازمہ نے فوراً کہا دریائے نیل پہ مصنوعی تالاب تو نہیں ہوتے لیکن لیکن وہ سانس روک کے منتظر تھی دریا میں جو کرس چپس چلتی ہیں ان کے عرصے پہ تالاب سوئمنگ پول بنے ہوتے ہیں اور ان تالابوں کے ساتھ گھاس کے مصنوعی ٹرف بھی بنے ہوتے ہوں گے ہے نا میڈ نے سر ہلایا جی یہ کرس شپ پورے ہوٹل ہوتے ہیں اور ان کے عرصے پہ ٹرف سوئمنگ پول ریسٹورینٹ سب ہوتا ہے اور اور سیاہ ان بحری جہازوں میں کمرہ لے کے اس کو اپنا گھر بنا کے رہتے ہیں ہے نا وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا رہی تھی ہوم ٹرف کتنے کروز شپ ہوں گے اس وقت نیل کے دریا میں بہت سے ہیں مگر یہ پول اور گراس ٹرف وغیرہ صرف لگژری جہازوں پہ ہوتے ہیں تھینک یو اس نے جھٹ سے لیپ ٹاپ کھولا اور کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے لگی دریا پہ تالاب ہوم ٹرف اس کو اپنی لوکیشن بتا رہا تھا کہ جب وہ اس پہ اعتبار کرنے کے قابل ہو جائے تو اسے ڈھونڈ لے تاکہ دولت صاحب کے تعقب کار اگر سن بھی رہے ہیں تو کچھ جان نہ پائے کیا وہ آدمی کوئی بات سیدھے طریقے سے نہیں کہہ سکتا تھا اسکرین پہ اب دریائے نیلی میں چلنے والی لگژری شپ کے ناموں کی فہرست جگمگا رہی تھی یہ تو بہت سارے نام تھے اس کا دل ڈوبا وہ انہی میں سے ایک پہ اسے ملے گا مگر وہ کیسے معلوم کرے کہ جہان کا ہوم ان میں سے کون سا تھا اس نے بے چین نظریں اسکرین پہ اوپر سے نیچے دوڑائیں Alexander the Great Nile cruise Nile Goddess Sahara Nile cruise Radamis two Nile cruise Minerva cruise وہ کھلے دل سے مسکرا دی وہ اسے منروا کروز پہ ملے گا منروا میگنگال ہیری پوٹر کی ایک جادوگرنی کا نام تھا اس نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی اب وہ مزید تنہا نہیں رہنا چاہتی تھی جانے سے پہلے اس نے کھڑکی کا پردہ سختی سے بند کر دیا تالاب اور درخت پھر سے پیچھے چھپ گئے نیل کا دریا کسی سام کی طرح بھورے خشک ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا تھا کہیں کہیں ان ٹیلوں کے کنارے سبزے بھرے ہوتے اور یوں لگتا کہ بھوری زمین کے درمیان بہتے دریا کے اعتراف میں باریک سا سبز بارڈر بنا ہے دریا کا پانی اس وقت سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا اس کے ساحل پہ ایک بڑا سا بحری جہاز کھڑا تھا جس سے لوگ اتر رہے تھے بحری جہاز مستطیل تھا بالکل جیسے کوئی مستطیل عمارت ہو دور سے اس کی کتار در کتار کھڑکیاں دکھائی دیتی تھیں وہ کئی منزلہ تھا اور گراؤنڈ فلور پہ بالکل ہوٹلس کے داخلی دروازے کی طرح انٹرنس بنی تھی اندر جاؤ تو روشنیوں سے نہائی لابی تھی لاؤنج صوفے ریسیپشن ڈیسک لفٹ کے کھلتے بند ہوتے دروازے ٹرے اٹھا کے گھومتے پیتے مینروا کی پہلی منزل پہ کیسینو ریسٹورانٹ بال روم اور کھانے پینے کے دیوان بنے تھے اوپر والی تمام منزلوں پہ پرتعیش کمرے تھے جہاں مہمان ٹھہرے ہوئے جہاز کا عرصہ طویل تھا اس پہ ایک اعتراف اوپن ایئر ریسٹورینٹ بنا تھا جہاں میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے اور دوسری جانب گھاس کی ٹرف تھی اس کے پاس بڑا سا سوئمنگ پول تھا جس کا نیلا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا پول کے چاروں طرف سفید چیئر رکھے تھے مگر اس وقت وہاں کوئی لیٹا یا دھوپ سینکتا دکھائی نہ دیتا تھا کیونکہ یہ جہاز کے آف لوڈ ہونے کا وقت تھا سات دن کے سفر کے بعد مہمان اتر کے واپس جا رہے تھے سات دن تک جہاز نے خراما خراما میل میں تیرتے ہوئے اپنے مہمانوں کو مختلف تاریخی مقامات اور احرام دکھائے تھے اب سفر ختم ہو چکا تھا اور عرشہ قریباً خالی تھا ایسے میں وہ عرشے کی ریلنگ پہ تنہا کھڑا جھک کے دریا کو دیکھ رہا تھا عقد سے آتی تالیا کی طرف اس کی پش تھی تم مجھے آسان الفاظ میں بھی بتا سکتے تھے کہ تم میرے ہوٹل میں تعقب کاروں سے تنگ ہو سفید ہیٹ والی لڑکی گھاس پہ چلتی اس کے قریب آ کے رکی ریلنگ پہ جھکے جہان نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اس نے جینس مٹیریل کی نیلی کالر والی شرٹ پہن رکھی تھی اور آستین کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے گہرے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور آنکھوں پہ ڈارک سن گلاسز تھے اس لیے وہ اس کی آنکھوں کے تاثرات دیکھ نہ پائی تمہیں دو دن لگ گئے مجھے ڈھونڈنے میں تالیہ نے ہیڈ ترچا کر کے چپتی نظروں سے اسے دیکھا آخری دفعہ ہوں اب تمہارا کوئی پزل حل نہیں کروں گی جواب میں اس نے بے نیازی سے شانی اچکائے میں چاہتا تھا تم ان درختوں کی قید سے اپنا ذہن آزاد کرو اور کام پہ فوکس کرو تم یہاں تک آ گئی ہو اس کا مطلب ہے کہ تم کام کے لیے تیار ہو تالیہ اجنبے سے اس کو دیکھنے لگی ہوا تیز تھی اور اسے بار بار اپنا ہیڈ سر پہ سختی سے جمانا پڑتا تھا اسکرٹ اس کے ٹخنوں کے گرد ہوا سے پھڑ پھڑا رہی تھی تم نے کہا تھا تم لوگوں کو بھی فکس کرتے ہو تو تم مجھے فکس کر رہے تھے سن گلاسز پہنے کھڑا آدمی مسکرایا کیوں کیا تم دو دن پہلے کے مقابلے میں بہتر نہیں ہو وہ چپ ہو گئی یہ وہ آدمی نہیں تھا جو اس سے پہلی دفعہ ملا تھا شاید اب اس کو معلوم تھا کہ ارد گرد کوئی ان کا تعقب نہیں کر رہا ہاں میں بہتر ہوں مگر تم اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تم بتاؤ تمہیں واقعی پیسے چاہیے اس کام کے میں پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا تالیہ میں اپنے دوست کا مان رکھنے کے لیے کروں گا احمد نظام کا ایک ادھار ہے مجھ پہ تو پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہیں اتنے اور اتنے پیسے چاہیے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے جہان نے مسکرا کے کندھے اچکائے I life for a living ہوں مگر کسی نے مجھے کہا تھا کہ کچھ بھی مفت نہیں ملتا وہ جتا کے بولی دونوں بحری جہاز کی ریلنگ پہ آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے گرد ہوا بہت تیز تھی کچھ تو تم مانگو گے بدلے میں نہیں ہاں تم میرے لیے ایک چیز کر سکتی ہو وہ بنا تامل کے بولا جب میں نے تمہارے بارے میں سنا اور احمد نظام نے مجھے تمہارے بطور ایک کون وومن ایکٹیو دورانیے کی ٹائم لائن دکھائی یعنی وہ تمام سال جن میں تم نے چوریاں کی تھیں تو میں نے نوٹ کیا کہ تم اس وقت کیل میں تھی جب ایک رام کرشن نامی ایک ملے آئل کا ایک کے پرائیویٹ میوزیم سے ایک چوری ہوئی تھی تین رنگوں کے ہیروں والا ایک کنگن جس میں احرام کی صورت ہیرے جڑے تھے تالیا ایک دم کھلکھلا کے ہنس heist of the three pyramid وہ مسکرا کے بولی تین احرام کی چوری اور میں جانتا ہوں حالے کہ وہ کنگن تم نے ہی چرایا تھا اگر میں نے چرایا بھی ہو تو اب تک تو میں اسے بیچ چکی ہوں گی نہیں معصومیت سے پوچھا تمہیں تو دے نہیں سکتی مجھے وہ کنگن نہیں چاہیے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے وہ کیسے کیا تم یہ جان کے کیا کرو گے تالیہ نے مسکراہٹ دبا کے دلچسپی سے اسے دیکھا کیونکہ اس میوزیم کی سیکیورٹی جس فرم کے ذمہ تھی وہ اس قسم کے ٹیمپریچر سینسٹیو شیشے کے باکسز میں چیزیں ڈالتے ہیں کہ الارم بجائے بغیر ان کو کھولنا ناممکن ہوتا ہے میں آج تک ایسا نہیں کرتا اس لیے میں اس واردات پہ بہت حیران ہوا تھا کیونکہ پہلی دفعہ ان کی فرم کی مہیا کی گئی سیکیورٹی میں ایسا بریچ ہوا تھا وہ کنگن بنا کسی الارم کے شور کی یوں غائب ہوا جیسے کچھ کبھی اندر تھا ہی نہیں میں تمہاری آخر تک مدد کروں گا تمہیں صرف مجھے یہ بتانا ہوگا کہ تم نے وہ کیسے کی وہ پھر سے مسکرا دی تو تم مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو تمہارے سوال کا جواب بہت آسان ہے میں ایک فکرے میں تمہیں بتا سکتی ہوں مگر وہ رکی اور آنکھیں گھمائی میں نے ابھی بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے اس لیے میں تمہیں اس کا جواب کام کے بعد دوں گی ظاہر ہے وہ بروچ کا کے بولا تالیہ نے گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا تو تم یہاں اس کروز پہ رہتے ہو یہ تمہارا گھر ہے میرا نہیں یہ تمہارا گھر ہے تمہیں بلکہ ہم دونوں کو کل سے یہاں آ کے رہنا ہوگا ایک ہفتے کے لیے وہ چونکی کیوں کیونکہ تمہارے پاس صرف آٹھ دن ہیں کل صبح نیلوفر بخت اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ اس کروز پہ سوار ہوگی ایک ہفتے کے ٹور کے بعد جب کروز ساحل پہ اترے گی تو وہ اپنے گھر جائے گی اور سامان سمیٹ کے کینیڈا کے لیے روانہ ہو جائے گی وہاں جا کے وہ ازائلم کے لیے اپلائی کرے گی اپنی کتاب لانچ کرے گی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائے گی اس لیے تمہیں اس کی کتاب اس کے دماغ دل جہاں سے بھی چرانی ہے اسی گروہ پہ اگلے سات دنوں میں چرانی ہے اوہ اس نے لب گلائی میں سکوڑے تو ہم کہاں سے شروع کریں میں نے کل اس کو فالو کیا تھا اور وہ تیز تیز بتانے لگی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اینٹیک شاپ چلاتی ہے دوستوں سے ملتی ہے ہینگ آؤٹ کرتی ہے شاپنگ کرتی ہے اور رات کو گھر چلی جاتی ہے اس کی کتاب کو روکنے سے پہلے ہمیں اس کی کتاب کا اصل مسودہ حاصل کرنا ہے اور اس کے پبلشر کو ڈھونڈنا ہے تاکہ جہان نے گلاسز اتارے اور افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تم نے دو دن جن باتوں کو معلوم کرنے میں ضائع کیے ہیں وہ تمہیں اس کے انسٹاگرام سے بھی معلوم ہو سکتی تھی او اور تم نے کیا معلوم کیا ہے اس کے بارے میں دو دن میں تالیا کا دوستانہ لہجہ تنس میں بدل گیا جواباً وہ مڑا اور جوگر سے گھاس پہ چلتے ہوئے مکان کی انداز میں کہنے لگا میں نے تمہاری طرح اس کی لنچ کافی اور ڈنر پہ اس کا تعاقب نہیں کیا بلکہ میں نے اس کے فائنینشیل ریکارڈس دیکھے کریڈٹ کارڈس کے بل دیکھے اور میرا خیال ہے وہ کوئی کتاب نہیں لکھ رہی وہ صرف صوفیہ رحمان کو دھمکا رہی ہے تاکہ اپنی قیمت بڑھائے نہیں وہ واقعی کتاب لکھ رہی ہے تو اس کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے وہ دونوں گھاس پہ ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے میں نے اس کی بینک اسٹیٹمنٹ میں کتاب کی ایڈوانس رائلٹی کے نام پہ کوئی پیمنٹ نہیں دیکھی بلکہ اس کو کوئی بڑی پیمنٹ ملی ہی نہیں ہے اس کے فون ریکارڈز میں کسی پبلشر یا لٹریری ایجنٹ کا نمبر نہیں ہے پھر وہ ان سے واٹس ایپ یا ای میل پہ رابطہ کرتی ہوگی مگر وہ اس کو سنے بغیر بولے جا رہا تھا اس کے گھر جو ڈاک موصول ہوتی ہے اس میں کسی گھوسٹ رائٹر صحافی یا پبلشر کا ایڈریس نہیں تھا یوں مجھے لگا شاید کوئی اس کی جگہ کتاب لکھ رہا ہو کوئی گھوسٹ رائٹر مگر نہیں میں نے مصر میں انگریزی کتابیں چھاپنے والے اور کینیڈا کے بڑے لٹریری ایجنٹ سے بھی رابطہ کیا ہے کوئی بھی اس سے رابطے میں نہیں ہے چند لوگوں نے اس کو آفر کی تھی مگر کتاب میں عبد الرحمان پہ اتنے خطرناک الزامات ہیں کہ نامور پبلشر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ صوفیہ ان پہ مقدمات کر دے گی اس کا مطلب ہے کہ جو پبلشر اس کی کتاب چھاپ رہا ہے وہ اسے کسی دوسرے اکاؤنٹ اور نمبر سے رابطے میں ہوگی اور پیسے لے رہی ہوگی اگر ایسا ہوتا تو وہ فائنینشلی اتنی کمزور نہ ہوتی یہ ویکیشن بھی اس کے کسی مرد مداح نے اس کو بک کروا کے لی ہے بحری جہاز کی طرف اشارہ کیا یہ یاد رکھو تالیا کہ کوئی بڑا پبلشر اس کی کتاب کو صوفیہ رحمان کو دکھائے اور اس کا کامنٹ لیے بغیر قانونی طور پہ نہیں چھاپ سکتا کینیڈا جیسے ملک میں تو کبھی بھی نہیں یعنی اس کا پبلشر اتنا بڑا رسک لے رہا ہے تو وہ بھی صوفیہ سے اتنی نفرت کرتا ہوگا جتنی نیلوفر کرتی ہے جہان نے گھاس پہ چلتے ہوئے گہری سانس لے کر شانے اچکائے ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے اس کی شاپنگ بلس بھی چیک کیے نہ وہ کسی بک شاپ پہ جاتی ہے نہ قلم کاغذ خریدتی ہے سوائے اس کی بچی کی اسٹیشنری شاپنگ کی اس کے گھر کوئی کاغذ نہیں آتا تو وہ لیپ ٹاپ پہ لکھتی ہوگی وہ ہر بات کا جواب دے رہی تھی وہ رکا اور چھپتی نظروں سے اسے دیکھا اوکے آپ بتائیں آپ نے کیا معلوم کیا اس کے بارے میں تن سے کہہ کے وہ چلتے چلتے ایک جگہ رکا اور جوگر کی نوک سے گھاس کو مسلا ایک چکور سا قطع اکھڑنے لگا تو اس نے جوگر سے واپس اس کو درست حالت پہ کر دیا اور پھر سے چلنے لگا میں تو بس اس کی لنچ ڈنر کافی اور لپسٹک نوٹ کر رہی تھی تم سے یہی امید تھی مجھے چلتے چلتے وہ دونوں پول کے کنارے آ چکے تھے جہاں خالی چیئر رکھے تھے جہان نے گزرتے ہوئے ایک ترچھے رکھے چیئر کو ہاتھ سے موڑ کے سیدھا کیا اور اپنی کاروائی بیان کرنے لگا میں ان دو دنوں میں اس کے کانٹیکٹ دوستوں رشتے داروں کو بھی چیک کر چکا ہوں اگر وہ بک پبلشنگ کے لیے کینیڈا جا رہی ہے تو وہاں موجود اس کا کوئی جاننے والا اس پبلشر سے آگاہ نہیں ہے اگر وہ واقعی کتاب لکھ رہی ہے تو اس کی کتاب کی دوسری کاپی اس کے پبلشر کے پاس ہوگی مگر پبلشر کون ہے اور کہاں ہے واؤ تمہیں دو دن میں اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا تم ایسے کرتے کیا ہو جیبوں میں ہاتھ ڈالتے چلتا اور جہان مسکرایا اور نظریں ترچھی کر کے اسے دیکھا بتا چکا ہوں مکینک ہوں پہلے مجھے لگا کہ تم کسی مافیا کے لیے کام کرنے والے کریمنل ہو مگر نہیں وہ ایک دم اس کے سامنے آئی تو وہ رک گیا ہیٹ والی لڑکی آنکھوں میں چمک لی اسے دیکھ رہی تھی تم جاسوس ہو اچھا اور یہ تمہیں میرے لنچ ڈنرز اور کافی پہ تعقب کر کے معلوم ہوا جواب اطمینان سے آیا تھا دیکھو تم صرف چند ماہ سے یہاں ہو نام معلوم نہیں اصلی ہے یا جعلی اگر تم جیسے لوگ اتنے مامے اگر اتنے کانٹیکٹس بنا لیں تو وہ انڈر کور آپریٹرس ہوتے ہیں پہلی طرح کے انڈر کور آپریٹر معافیا یا برے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں مگر تمہیں پیسے نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے تم اقدار اور روایات کا پاس کرنے والے ہو اور تمہارا تعلق دوسری طرح کے آپریٹرس سے ہے جو حکومتی جاسوس ہوتے ہیں کس حکومت کے یہ بتانا مشکل ہے مگر تم چور نہیں ہو تم کون مین بھی نہیں ہو تم جاسوس ہو جہان کے تاثرات نہیں بدلے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کے ابرو اٹھا کے بولا اس کے علاوہ مزید کوئی گیس میرے بارے میں تمہیں چیزیں فکس کرنا پسند ہے تم دوسروں کا انتظار کیے بغیر ان کو خود سے ٹھیک کرنے لگتے ہو اس کا مطلب ہے تم نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ اکیلے خود انحصاری کرتے ہوئے گزارا ہے اور تم کسی پہ اعتبار نہیں کرتے تمہاری بات رد کر کے میں دل نہیں توڑوں گا لیکن آئی وش تم نے اپنی یہ اسکلس نیلوفر فر پہ استعمال کی ہوتی تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ کتاب کب اور کہاں بیٹھ کے لکھتی ہے کہہ کے وہ آگے بڑھا تو وہ اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی پھر پیچھے سے پکارا وہ روز صبح اپنی اینٹیک شاپ کے آفس کے اندر بیٹھ کے اپنی کتاب لکھتی ہے جہان کے قدم وہیں زنجیر ہوئے وہ آہستہ سے گھوما اور اس کی طرف چہرہ موڑا تو آنکھوں میں واضح حیرت تھی تمہیں کیسے معلوم ہوا تم تو کل اس کی شاپ کے اندر تک نہیں گئی تھی کیونکہ جب تم اس کے فائنینشیل ریکارڈز کریڈٹ کارڈز اور فلائٹ ڈیٹیلز کو کھنگال رہے تھے تو میں اس کی لپسٹک نوٹ کر رہی تھی سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی لڑکی مسکرا کے کہہ رہی تھی تم اچھے جاسوس ہو لیکن نہ تم لڑکی ہو نہ تم کسی رائٹر کے فرینڈ رہے ہو ورنہ تم نوٹ کرتے کہ جب وہ کافی لے کر اپنی شاپ میں داخل ہوتی ہے تو اس کے کپ پہ اس کی لپسٹک کا کوئی نشان نہیں ہوتا یعنی وہ کار میں کافی نہیں پیتی کافی شاپ اس کی اینٹیک دکان سے دس منٹ کی ڈرائیو پہ ہے جو لوگ ورک پلیس پہ جانے سے پہلے کافی لیتے ہیں وہ کار میں ہی اس کو ختم کر لیتے ہیں کہتے ہوئے وہ رکی کوئی یاد آیا تھا تاکہ آفس میں داخل ہو کے کام کے ساتھ ان کو کچھ پینا نہ پڑے اور وہ فریش ہوں مگر وہ کون ہوتا ہے جس کو اپنے کام کے ساتھ ساتھ کیفین درکار ہوتی ہے وہ تھوڑی اٹھائے مسکرا کے اس سے پوچھ رہی تھی ہوا سے اس کے ہیڈ سے نکلتے بال پھڑ پھڑاتے ہوئے پیچھے کوڑ رہے تھے رائٹر وہ دھیرے سے بولا بالکل رائٹرز کو کیفین آکسیجن کی طرح چاہیے ہوتی ہے اور میں ایک رائٹر کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزار چکی ہوں رائٹر صرف ان اوقات میں لکھتے ہیں جب وہ فریش ہوں اور ساتھ ساتھ چائے یا کافی پیتے ہیں وہ اپنی کافی کو آفس کے اندر لے کر جاتی ہے اور اسے اپنے کام کے ساتھ انجوائے کر کے پینا چاہتی ہے باقی سارا دن نیلوفر کا مصروف گزرتا ہے اگر وہ واقعی کتاب لکھ رہی ہے تو ذہن کی تازگی اسے صرف صبح کے اوقات میں میسر ہوتی ہے وہ دونوں ابرو اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے چند لمحے خاموش رہا وہ انتظار کرتی رہی کہ وہ تعریف کرے گا مگر اس نے بے پرواہی سے شانے چھکا دیے اوکے کول، یعنی وہ کتاب لکھ رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس کا آفس چیک کر لیں گے رات میں کچھ نہ کچھ تو ملے گا وہاں سے پھر اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی اب مجھے چلنا چاہیے مگر رات کو کب اور کیسے جانا ہے اس کی دکان میں پلان تو ڈسکس کرو ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے شام میں تمہارے ہوٹل آؤں گا تو بات کریں گے اپنے تعقب کاروں سے پیچھا چھڑوا لینا پلیز تالیہ نے پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا تمہیں شاید کہیں پہنچنا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا ابروچ کا کے سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھ گیا وہ سوچتی نظروں سے اس کا تعاقب کرنے لگی جو پول کے کنارے چلتا دور جا رہا تھا اسے واقعی کہیں پہنچنے کی اجلت تھی شام کی نلاحت قاہرہ پہ پھیلنے لگی تو ہوٹل کے تالاب کے ساتھ درختوں کے جھنڈ پہ پرسراریت چھانے لگی اسی وقت تالاب اور ارد گرد کی زرد روشنیاں ہوٹل کے عملے میں جلا دیں مگر سنہری ورک سے ڈھکے درخت مزید برسرار دکھائی دینے لگے اسکول کے ارد گرد میز کرسیوں پہ مہمان بیٹھے شام کے قہوے سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے تھے اور یہ منظر تالیہ کے کمرے کی کھڑکی سے صاف نظر آتا تھا کھڑکی کے سامنے چھوٹی میز تھی جس کے گرد آمنے سامنے دو کرسیاں رکھی تھیں وہ دونوں ان پہ بیٹھے تھے جہان اپنے فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا پی پیکے اپس نے نہیں پہن رکھی تھی اور گہرے بھورے بال ماتھے پہ بکھ رہے تھے فون اسکرین پہ انگلی چلاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک سنجیدہ نظر سامنے بیٹھی تالیہ پہ ڈالتا اور واپس اپنے موبائل کو دیکھنے لگتا وہ البتہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی چونکہ جہان مقابل بیٹھا تھا تو اس کے سامنے تالیہ کے لیپ ٹاپ کی پشت تھی وہ بھوے بھین سے اپنی اسکرین کو دیکھ رہی تھی ان باکس کھلا تھا اور ای میل کی طویل کتاب آج بھی موجود تھی سب سے زیادہ ای میلس ایڈم کی تھی وہ کتنی دیر چپتی نظروں سے ان کو دیکھتی رہی پھر ایک ایک کر کے ہر ای میل کو کتار میں مارک کیا اور ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اگر ای میلس ڈیلیٹ ہی کرنی ہے تو بار بار اپنا ان باکس کیوں کھولتی ہو تالیہ نے بری طرح چونک کے سر اٹھایا وہ کرسی پہ ٹیک لگائے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے سرسری سا تبصرہ کر رہا تھا۔ تالیہ نے بے یقینی سے اپنی اسکرین کو دیکھا اور پھر سر جھکائے بیٹھے جہان کو تمہیں کیسے معلوم کہ میں اپنی اسکرین پہ کیا کر رہی ہوں ایک منٹ ایک منٹ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور چہرہ سرخ ہوا وہ سم جو تم نے مجھے دی تھی وہ صرف میری لوکیشن ٹریس نہیں کر رہی تھی بلکہ تم نے اس سے میرا فون اور ای میل بھی ہیک کر لیا ہے تم یہ کیسے کر سکتے ہو میں نے تم پہ اعتبار کر کے تمہارے ساتھ کام شروع کیا اور تم تم میری پرائیویسی کو بریچ کرتے رہے ہو اس کے اندر جیسے غصہ ابل ابل کے آ رہا تھا ایڈم کا سارا غصہ وہ اس پہ نکال رہی جہان نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا پھر ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تالیہ نے ناسمجھی سے گردن موڑی اس کے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کا قد آویز آئینہ آویزاں تھا جو اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا عکس واضح دکھا رہا تھا تالیہ نے اب کے چہرہ آہستہ سے واپس موڑا گالوں کی سرخی کم ہوئی مگر وہ پھر بھی گردن کڑا کے بولی ہاں تو مجھے کیا معلوم تم آئینے میں دیکھ رہے تھے یا تم نے میری اسکرین کو اپنے موبائل پہ میرر کر رکھا ہے ہاتھ سے بال کندھے کے پیچھے اڑ سے اور شرمندگی چھپانے کو دوبارہ کندھے چھکائے مگر اسکرین فوراً سے ٹھپ بند کر دی پتہ نہیں اس نے اور کیا کیا دیکھا ہے میری اسکرین پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تم کافی دیر سے ٹویٹر پہ کسی کو اسٹاک کر رہی تھی وہ نظریں اپنے فون پہ جھکائے پھر سے تبصرہ کر رہا تھا تالیا نے تھوک نکلا اور خپ سے اسے دیکھا میں اپنا ٹویٹر دیکھ رہی تھی کسی اور کا نہیں ایک نصیحت کروں تالیہ اگر تم پیچھے رہ جانے والوں سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تو ان کو اسٹاپ کرنا اور اپنا ان باکس کھولنا بند کر دو اور کام پہ فوکس کرو اور میں تمہیں ایک نصیحت کروں جہاں وہ جواباً چمک کے بولی تم مجھے میرے دوستوں کے بارے میں نصیحت نہ ہی کرو تو بہتر ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میرے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے میں کن حالات سے گزر رہی ہوں اور میرے کیا مسئلے ہیں جہان کی موبائل پہ چلتی انگلیاں تھمی آنکھیں اٹھا کے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا ہوٹل سے نکلو اور مین بلے وارڈ سے دائیں مڑو تو دوسرے بلاک میں ایک سائیکٹرسٹ کا کلینک ہے چار پانچ سیشن لگاؤ اس کے پاس امید ہے افاقہ ہوگا تالیہ نے ضبط سے کھینچے اور پھر کچھ سخت کہنے ہی لگی تھی کہ جہان کے موبائل کی ٹون بجی وہ تیزی سے سیدھا ہوگا نیلوفر اپنی شاپ بند کر کے جا چکی ہے اب اس کی شاپ میں ہم جا سکتے ہیں چلو وہ موبائل جیب میں ڈالتا اٹھا اور پی کے افسر پہ جمائی تھراپی تم وہاں سے واپس آ کے بھی کروا سکتی ہو نو no فینس کندھے اچکا کے ازلی بے مربت انداز میں بولا اور دروازے کی طرف بھر تالیا نے محض سر جھٹکار اپنا بیک پیک اٹھا کے کندھے پہ ڈالا آج اسے نیلوفر کی کتاب کا مسودہ مل گیا نا تو وہ اس آدمی کو فوراً فارغ کر دے گی فام و وہ کیوں اس کی باتیں سنیں رات کے سائے شہر پہ طویل ہو رہے تھے نیل کے دریا پہ بنے پل پہ روشنیوں سے جگمگاتی ٹریفک میں کمی تھی ایسے میں اس پوش علاقے کی اکثر دکانوں کی بتیاں گل ہو چکی تھی چند دکانیں روشن تھی نیلو کی اینٹیک شاپ کا گلاس ڈور اندھیر نظر آتا تھا باہر کلوزڈ کا سائن منہ چڑھا رہا تھا اندر شاپ خالی اور تاریخ تھی ایک دم اندر سے کسی نے گلاس والس کے بلائنڈ ایک دم گرا دیے اب باہر سے اندر کا دکھائی دیتا منظر تاریخ ہو گیا تھا اندر اندھیر شاپ میں دو پینسل ٹارچز جلی تھیں ایک جہان کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کو تنقیدی انداز میں چاروں طرف دیواروں پہ مار رہا تھا اندھیرے میں محض اتنا نظر آتا تھا کہ کوہنیوں تک آستین چڑھائے وہ آفس کے دروازے کو لگے لاک کو دکھ رہا تھا تالیہ نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس دروازے کے لاک پہ پھینکی پھر تنقیدی آنکھوں سے جہان کی نظروں کا تعقب کیا جو لاک پہ جمی تھی امید ہے تمہیں لاک پک کرنے آتے ہوں گے جتا کے بولی اس نے نظریں موڑ کے تالیہ کو دیکھا کچھ خاص نہیں آتے کوشش کر کے دیکھتا ہوں تن سے بولا تو تالیا نے کندھی چکائے وہ آگے بڑھا اور لاک پہ ہاتھ پھیرا وہ پیچھے سے کھنکاری اس طرح کے لاک کو پک کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کلک کی آواز آئی تو وہ رکی وہ ناپ گھماتے ہوئے مڑا اور مٹھی میں دبایا کریڈٹ کارڈ اسے دکھایا کیا کہا تم نے کریڈٹ کارڈ اور جتا کے اپنا کارڈ جیب میں ڈالا وہ منہ میں کچھ بڑبڑا کے رہے جہان نے دروازہ کھولا اور بتی جلائی ایک چھوٹا مگر بدنظم سا آفس روشن ہوا وہ اس کو نظر انداز کر کے اندر داخل ہوئی اور تیزی سے ریک کی طرف بڑی جہاں فائلز رکھی خدا کرے اس کا مسودہ یہی ہو نہیں ہوگا وہ خشک انداز میں کہتا کمپیوٹر ٹیبل کی طرف لگا تمہیں کیسے پتا وہ تیزی سے ایک ایک فائل کو ہٹا کے دیکھ رہی تھی وہاں کاغذات کے ڈھیر لگے تھے کیونکہ اس کے کریڈٹ کارڈ یا دوسرے بلز میں کسی بک شاپ سے کاغذات منگوانے کے ریکارڈ نہیں ہیں وہ قلم کاغذ سے لکھنے والے رائٹرز میں سے نہیں ہے وہ کمپیوٹر اسکرین کو روشن کیے چیئر سنبھال چکا تھا تالیہ نے پلٹ کے تلخی سے دیکھا مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ ایسے ہی اپنا مسودہ نہیں چھوڑ دے گی میں صرف ان ڈریکس کے پیچھے کوئی خفیہ سیف تلاش کر رہی ہوں او مگر تم کبھی چور ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھی ریکس کے پیچھے دیوار پہ ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے ٹٹول کے محسوس کر رہی ہو جہان نے جواباً سر جھٹکا اور روشن مانیٹر کی طرف توجہ مبزول کر دی ساتھ ہی اس نے ایک U S B device system میں داخل کی تم ہیکر ہو ونڈوز کا پاسورڈ کھولنا بچوں کا کام ہے اگر میں ہیکر ہوتا تو اس کے ای میلس بھی کھول چکا ہوتا اور مجھے یہاں نہ آنا پڑتا وہ جو دیوار پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹٹول کے کچھ محسوس کر رہی تھی دفتر رکی اس سے ایک آواز آئی تھی قدموں کی آواز جیسے ربڑ کے گیلے جوتوں سے چلو تو ان میں پھنسے پانی کے باعث چین چین کی آوازیں آتی ہیں قدموں کی آواز باری باری اٹھتے قدم وہ تیزی سے اٹھی جہان نے چونک کے گردن مڑی وہ لبوں پہ انگلی رکھے سننے کی کوشش کر رہی تھی آنکھوں میں چکرنا پن تھا تم نے سنی یہ آواز خاموشی چھا گئی تو وہ دھیرے سے بولی پھر تیزی سے باہر نکلی دکان اندھیر تھی اس نے بلائنڈ کی جھری سے باہر جھانکا سڑک سنسان تھی دکان کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا جیسے ابھی جہان نے کیا تھا پھر وہ قدموں کی آواز کس کی تھی وہ الجھن سے پلٹی تو جہان پیچھے کھڑا تھا ایک دم اسے سر پہ کھڑے پاکے سے ہلکا سا جھٹکا لگا پھر گہری سان کیا ہوا مجھے لگا کوئی ہمارے تاقو میں آ رہا ہے اگر تمہیں کوئی خفیہ سیف نہیں مل رہا تو بہانے نہ بناؤ اور مجھے کام کرنے دو میرے پاس پوری رات نہیں ہے ضائع کرنے کو سختی سے کہہ کے وہ مڑا اور اندر چلا گیا تالیا نے پریشانی سے گردن موڑ کے اسے جاتے دیکھا اسے واقعی آواز سنائی دی تھی ایک دفعہ پھر وہ ریکس کے پیچھے دیواریں ٹٹولنے لگی وہاں کوئی خفیہ سیف نہ تھا اس نے کاغذات الٹائے پلٹائے کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا وہ البتہ ابھی تک کمپیوٹر پہ لگا تھا اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی وہ ریک میں کتابیں اور فائلز واپس جوڑ رہی تھی جب اس نے دوبارہ وہی آواز سنی گیلے ربڑ کے جوتوں سے فرش پہ قدم اٹھانے کی آواز وہ چونکی کوئی ہے جہان اس نے چونک کے گردن ادھر ادھر موڑی سنو کوئی قدم اٹھا رہا ہے کمپیوٹر کی بورڈ پہ چلتی اس کی انگلیاں تھمی وہ آہستہ سے موڑا غور سے اس کا چہرہ دیکھا پھر کھڑا ہوا اسے اشارہ کیا بیٹھو باہر کوئی ہے تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا تالیہ وہ ذرا نرمی سے بولا کوئی آواز نہیں ہے ادھر بیٹھو مگر مجھے سنائی دے رہی ہے مجھے چیک کرنے دو وہ پریشانی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب وہ آواز بند ہو گئی اس نے بے بسی سے اسے دیکھا میری سینسز بہت شارپ ہے مجھے واقعی آواز سنائی دی تھی لیکن میں ابھی تمہارے پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو میرے قدموں کی آواز تمہیں نہیں آئی تھی وہ سن رہ گئی بالکل شل ادھر بیٹھو اس نے کرسی آگے کی تو تاجہ کے کندھے ڈھیلے پڑے وہ دھیرے سے کرسی پہ بیٹھی جہان نے ایک دوسری کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا پھر غور سے اس کے سرا سیما اور چہرے کو دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی ہے یہ صرف تمہارے دماغ میں ہے میں اس نے لب کھول کے کچھ کہنا چاہا مگر وہی درختوں کے جھنڈ والی کیفیت خود پہ تاری ہونے لگی وہی جیل کا کمرہ حکان سلاخوں والا دروازہ اسے لگا اس کی ہاتھ کب کمانے لگے میرا خیال ہے تمہیں پی ٹی ایس ڈی ہے وہ اتنی نرمی سے کہہ رہا تھا کہ چند لمحے وہ اس کو پہچان بھی نہ سکی کہ یہ وہی آدمی تھا ٹراما کے بعد کا اسٹریس ڈس آڈر اسی لیے میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا لڑکی کہ بھاگ جاؤ یہاں سے اور خود کو فکس کرو ورنہ گورنمنٹ تو تمہیں ہمیشہ استعمال کرتی رہے یہ تمہیں کبھی آزاد نہیں کریں گی تم کسی ٹراما سے گزری ہو اور تمہیں یہ جاب لینے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تندرست کرنا چاہیے تھا اس نے کپ کپاتے ہاتھ سختی سے باہم جکڑ کے غور سے اسے دیکھا تمہیں لگتا ہے میرے پاس آپشن ہے تمہیں لگتا ہے میں یہاں خوشی سے کام کر رہی ہوں مگر تمہیں اپنے دوستوں کی ای میلز پڑھنی چاہیے دوست ایسے ہوتے ہیں دوست اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا میں میں قید میں تھی اور وہ تینوں اپنی زندگی گزار رہے تھے مجھے ڈھونڈنے میرے پیچھے کوئی نہیں آیا جہان کہاں تھے میرے دوست جب میں مشکل میں تھی انہوں نے میرے لیے کوشش کیوں نہیں کی وہ اس سیف ہاؤس کو ڈھونڈ سکتے تھے داتن ڈھونڈ سکتی تھی ایڈم میرے لیے آواز اٹھا سکتا تھا اور بان فاتح وہ ایک دفعہ میرے لیے کوشش تو کرتے مگر کوئی نہیں آیا ہر کہانی کی ایک دوسری بھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو اور مجبوری مائی فٹ وہ دبا دبا سا چلے ایک انسان پہ جیل میں کیا بیتی ہے جب اسے اس کے اپنوں سے دور کر دیا جائے اسے مارا جائے اسے روز ذہنی ٹارچر سے گزارا جائے تفتیش کے نام پہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ جو کرسی پہ آگے کو جھکا بیٹھا تھا چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر سر کو اس بات میں خم دیا واقعی میں اندازہ کیسے کر سکتا ہوں تالیہ نے نفی میں سر ہلایا اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے کوئی نہیں آیا میرے لیے کوئی نہیں آیا تالیہ کو بچانے اگر وہ لوگ اس حال میں ہوتے تو تالیہ ان کے لیے آتی تالیہ ان کے لیے کئی دفعہ آ بھی چکی ہے میں ان سب کو ان کے مسئلوں سے نکال کے لائی ہوں اور جب میری باری آئی تو میں اکیلی تھی میں دوستوں کے لیے کس حد تک جاتی ہوں اور وہ ایک خط بھی نہ پھیلا سکے کیسے دوست ہیں میرے وہ نفی میں سر ہلاتی سر میں سے کہہ رہی میں ان میں سے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارے لیے کوشش کی ہو نہیں کی کسی نے نہیں کی اور جانتے ہو کون کوشش کرتا میرے لیے وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ کے بولی میرے باپا مراد راجا صرف وہ شخص کوشش کرتا میرے لیے غلط یا صحیح وہ کسی بھی طرح سے مجھے اس جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا وہ نیم روشن کمرے میں دو کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ کیوں نہیں آئے تالیہ چندن ہے اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اس دنیا میں نہیں ہے سو سوری تالیہ نے ہولے سے سر جھٹکا تعزیت کرنے والے کو وہ اپنے جملے کا مطلب نہیں سکتا میرے دوستوں کے نزدیک میرا باپ ایک برا انسان ہے وہ بھی ٹھیک ہے میرے باپ نے اپنے لوگوں سے غداری کی اپنے مفاد کے لیے اپنے دشمن سے ملا۔ اگر میں ایڈم کو کہوں کہ مجھے اپنے باپا سے محبت ہے تو وہ مجھ پہ حیران ہوگا شاید وہ مجھے ناپسند کرنے لگے تمہارا باپ اس کے غدار ہونے میں تمہارا قصور نہیں ہے تالیہ ہمارے باپ ہمیں ڈیفائن نہیں کرتے ہمارے اپنے عمال کرتے ہیں وہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا تالیہ نے دکھ بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تم نہیں سمجھ سکتے مجھے اپنے پاپا سے بہت محبت ہے مگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا پھر بھی اگر ان کو معلوم ہوتا کہ میں قید میں ہوں تو وہ میرے لیے آتے وہ ہلکا سا مسکرایا اٹس اوکے تمہیں ان سے محبت ہونی بھی چاہیے ہمارے والدین کو اللہ نے ہماری پسند اور مرضی سے نہیں بنایا ہوتا وہ ہمیں جن خوبیوں خامیوں کے ساتھ ملتے ہیں ہمیں ان کو اسی طرح قبول کرنا ہوتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان کی ایک زندگی تھی جس کے بارے میں ہم کبھی نہیں جان سکیں گے اور ہماری بھی ایک زندگی ہے جس کو وہ کبھی نہیں جان سکیں گے ہم دونوں کو ایک دوسرے کو جیسا وہ ہے اسی کی بنیاد پہ اس سے محبت کرنی ہوتی ہے لیکن دوست ایک دوسرے سے ایسی غیر مشروط محبت نہیں کر سکتے شاید اسی لیے میرے دوست میرے لیے نہیں آئے کیونکہ وہ مجسی کون کے ساتھ اپنے نام کو داغدار نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی اس کی سیاہ آنکھوں کی نمی اس کے کو ظاہر کر رہی تھی وہ چند میں خاموشی سے اس کے چہرے کا مطالعہ کرتا رہا پھر تھوڑی طرح مٹھی رکھی اور اسی طرح آگے کو جھکے بیٹھے کہنے لگا احمد نظام کہتے ہیں تم خود کو بنگارایا ملایا کہتی ہو ملایا کا پھول میں ہوں بھی گیلی سانس ناک سکور کے اندر کھینچی اور ٹوٹے پھوٹے فخر سے گردن کڑانی چاہیے مگر آنکھوں کی نمی وہ کچھ نہیں کرنے دے رہی نہیں تالیا وہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ کے کہہ رہا تھا تم درخت ہو اور میں نے ایک دفعہ ایک نظم پڑھی تھی جس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر انسان درخت جیسا ہے تو اس کے کچھ دوست پتوں جیسے ہوتے ہیں بظاہر خوشنما لگتے لگنے والے یہ پتے اپنی خوراک اسی درخت سے چوس رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی سخت موسم آتا ہے وہ سب سے پہلے جھڑ جاتے ہیں وہ مدھم آواز سے کہہ رہا تھا اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کچھ دوست شاخوں کی طرح ہوتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم سے یعنی درخت سے ساری توانائی اور خوراک لے کر جب یہ پھیلنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ درخت کا قد اور شان بڑھا رہے ہیں حالانہ کہ یہ صرف خود کو بڑھا رہے ہوتے ہیں یہ موسم کی سختی برداشت کر لیتے ہیں مگر کوئی دوسرا آ کے ان پہ دباؤ ڈالے تو اس کا وزن نہیں سہ سکتے اور ٹوٹ کے گر جاتے ہیں ایسی کمزور شاخیں بھی ان خوشنما پتوں کی طرح بیکار ہوتی ہیں تمہیں ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری قسم کے دوست وہ جڑوں کی طرح ہوتے ہیں وہ تمہارے قدم مضبوط کرتے ہیں موسم کی تبدیلی یا لوگوں کی باتیں کوئی بھی ان پہ اثر نہیں کرتی وہ تمہیں تمہاری زمین سے جوڑے رکھتے ہیں ان کو کوئی نمود و نمائش یا تعریف نہیں چاہیے ہوتی وہ تم سے کوئی فائدے نہیں لیتے وہ بس تمہیں گرنے سے بچانے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں تمہیں تالیہ یہ ڈسائڈ کرنا ہے کہ تمہارے کون سے دوست پتے ہیں کون شاہ اور کون تمہاری جڑ اور میں یہ فیصلہ کیسے کروں تم فی الحال پی ٹی ایس ٹی سے گزر رہی ہو ڈپریشن میں ہو اور اگر میں اچھی مسلمان ہوتی تو میں اس کیفیت سے دعاؤں سے نکل آتی ہے نا اس نے تلخی اور خود ترسی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا ڈپریشن کا تعلق آپ کے اچھے مسلمان ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے مذہبی لوگ تمہیں بتائیں گے کہ یہ خدا سے دوری کا نتیجہ ہے اور یہ نماز قرآن پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہے دعا ہر چیز کے لیے ضروری ہے اس میں بھی کرنی چاہیے مگر جیسے بخار سے کینسر تک ہر جسمانی بیماری کے لیے ہم اسکالرس کے بجائے ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی ڈپریشن یا پی ٹی ایس ٹی کا علاج ضروری ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے مگر یہ دماغ کی بیماری ہے تمہیں تھیراپی کی ضرورت ہے تم چاہتے ہو میں تھراپی کرواؤں یہاں اس ملک میں اس نے آنکھیں ربیاں اور خفگی سے بولی وہ گھما پھرا کے بعد وہیں لے آیا تھا کہ سائیکائٹرسٹ سے چیک کرواؤں ہاں تمہیں ایک شرنک کی ضرورت ہے جو تمہیں فکس کر سکے مگر تمہارے جیسے ذہن والے انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عام شخص کی بات نہیں سنتا تمہیں کسی ایسے شرنگ کی ضرورت ہے جو جانتا ہو کہ تمہاری جیسی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے مختلف نام مختلف شناختیں ہر قدم پہ جھوٹ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے رہنا اور ہر منٹ پکڑے جانے کے خوف سے لڑنا ایک اندھے رستے پہ مسلسل چلتے رہنا اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تو تالیہ نے گیلی پلکیں رگڑ کے غور سے اسے دیکھا اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کیسا محسوس ہوتا ہے جہان نے آنکھیں کھولیاں اور دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تم مجھے اپنا شرنگ بنا سکتی ہو تمہیں جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ دیا کر آخر میں میں تمہیں تمہارے دوستوں کے بارے میں کسی فیصلے پہ پہنچنے میں مدد دوں گا میں پہلے ہی تمہارے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں اور قید کے بعد کا پی ٹی ایس ڈی بھی سمجھ سکتا ہوں تمہیں اپنے ملک اور دوستوں سے دور ایک آؤٹ لیٹ چاہیے جہاں تم اندر ابلتی ساری فرسٹریشن کو نکال سکو ٹرائی می کیونکہ مجھے راز رکھنے آتے ہیں وہ نرمی سے کہہ رہا تھا وہ اس دوران پہلی دفعہ مسکرائی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا تمہاری کوئی فیملی ہے جہان دوست گھر والے ہیں اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا جواب میں اس نے گہری سانس لی ہے نہیں تھے مجھے بچپن میں میرے ماں باپ نے ابینڈن کر دیا تھا میں یتیم خانے میں پلا بڑھا دوست نہیں بنائے مگر کالج میں ایک لڑکی پسند تھی مجھے ایک حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی چونکہ میں ڈرائیو کر رہا تھا تو خود کو ذمہ دار سمجھنے لگا اس دکھ سے نکلنے میں مجھے عرصہ لگا اس لیے نہ شادی کی نہ دوبارہ دوست بنائے وہ سادگی سے بتا رہا تھا تالیاں چپ چاپ اسے دیکھی گئی تم جھوٹ بول رہے ہو ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں میں تمہارا شرنک ہوں تم میری شرنک بننے کی کوشش نہ کرو سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا رکھائی سے کہہ کے اٹھ گیا تو اس نے خفگی سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا میں خود ہی جان لوں گی تمہارے اس میلو ڈرامے میں بہت وقت ضائع ہو گیا ہے چلو اٹھو اب کام کرو اٹھو یہ میری جگہ ہے وہ دوبارہ زور سے کہا تو وہ جلدی سے اٹھی جہان نے سنجیدگی سے گھڑی دیکھتے ہوئے کرسی سنبھالی اور کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا وہ آنکھیں رگڑ کے جلدی جلدی ریک کے کاغذات دیکھنے لگی اس کے کمپیوٹر پہ کچھ نہیں ہے ای میل پاسورڈ تک نہیں ہے نہ ہی کوئی ورڈ فائل ہے مگر وہ اسکرین کو دیکھ کے کہہ رہا تھا براؤزر ہسٹری میں گوگل ڈرائیو کا لنک بار بار دکھائی دے رہا ہے نیلوفر کافی اسمارٹ ہے وہ گوگل ڈرائیو پہ کتاب لکھ رہی ہے اور اسی طرح پبلشر سے شیئر کرتی ہوگی تاکہ ڈیٹا کسی بھی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے بجائے صرف گوگل پہ محفوظ رہے اور اس سال سے تو گوگل کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو چکی ہے کہ ڈرائیو کو ہیک کرنا بہت مشکل ہے یہاں آنا بیکار ہی رہا وہ کمپیوٹر آف کرتے ہوئے تلخی سے کہہ رہا تھا بیکار نہیں رہا یہ دیکھو وہ چونک کے مڑا تو دیکھا تالیا ایک میگزین کھولے کھڑی وہ اٹھا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا پھر اس رسالے کو دیکھا وہ ملیشیا کا ایک سیاسی میگزین تھا اور اس کے سروٹ پہ داتو سری عبدالرحمان کی تصویر تھی تصویر پہ سرخ پین سے بے تحاشا کانٹے لگا کے چہرہ مصق کیا گیا تھا تالیہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹا رہی تھی ہر وہ سفر جہاں عبدالرحمان کی پہلی بیوی اور صوفیہ کی تصویر ہوتی وہاں سرخ کانٹے لگے ہوتے اتنی دفعہ رگڑ رگڑ کی کھینچی سرخ لکیروں نے کئی جگہ سے صفحے کو پھاڑ بھی دیا تھا اس میں کیا بات ہے وہ اس خاندان کی نفرت میں ہی کتاب لکھ رہی ہے سب کو معلوم ہے تالیہ نے میگزین بند کیا اور سنجیدہ چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا نہیں یہ صرف نفرت نہیں ہے کوئی صرف نفرت میں یہ نہیں کرتا یہ غصہ نفرت انتقام سب کچھ ہے اور جو عورت اس طرح دو سال سے دادو سری کے خلاف روز ایک گھنٹہ لگا کے کتاب لکھتی ہے اس عورت کو ہم خاموش نہیں کرا سکتے پیسہ دے کر یا ڈرا دھمکا کے اس کے ذہن سے اس کتاب کو نہیں نکال سکتے ہم نیلوفر کو نہیں روک سکتے تو ہمیں اس کے پبلشر کو روکنا ہوگا وہ سمجھ رہا تھا ہاں اب ہمیں نیلوفر کے پبلشر کو استعمال کرنا ہوگا اور اس سب کے لیے ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا پبلشر ہے کون وہ جتا کے کہہ رہا تھا اور وہ واپس ون پہ آ کھڑے ہوئے تھے جہاں سے شروع ہوئے تھے نیلو فرق کا پبلشر کون تھا جو ہر ممکنہ ہر جانے کے خطرے کو نظر انداز اس کی کتاب چھاپنے کو تیار تھا جو سب کچھ داؤ پہ لگا کے عبد الرحمان کے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے نیلو فر کا ہم رکاب ہو ایسا شخص کون ہو سکتا تھا اس سوال کا جواب دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا آفس کی دیواریں بھی اپنا راز چھپائے خاموشی سے کھڑی تھی نیل کا پانی اس صبح دھوپ سے چمک چمک رہا تھا دریا کے وسط میں ساحرہ میں نروا اپنے پورے حجم کے ساتھ تیرتی دکھائی دے رہی تھی جہاز کے سوار مہمان کمروں میں بیٹھے کھڑکیوں سے پانی کو دیکھتے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے ایسے میں اگر کسی کو وسط سفر میں اتر سوار ہونا ہوتا تو وہ چھوٹی سی کشتی میں آتا اور جہاز میں سوار ہو جاتا مگر یہ سہولت بہت مشکل سے میسر آتی البتہ یہ جہان کو کافی آسانی سے حاصل تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اسے روز دوپہر میں شہر واپس جانا ہوگا دو تین گھنٹے کے لیے کیوں تمہارا ہر روز ایسا کیا کام ہوتا ہے شہر میں وہ دونوں تالیہ کے کمرے میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور وہ مشکوک انداز میں پوچھ رہی تھی وہ ابھی ابھی آیا تھا جب کہ وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی مکینک ہوں پیسے بھی تو کمانے ہوتے ہیں روز کے دو تین گھنٹے کام ضروری ہوتا ہے باقی سارا دن تو تمہیں دے رہا ہوں نا وہ آج بھی اپنی پی کے سر پہ جمائے کوہنیوں تک آستین فولڈ کیے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے کھڑا سنجیدہ نظر آ رہا تھا رات والے جہان سے بالکل مختلف ہاں بالکل تم مکینک ہو وہ تنس سے مسکرا کے بولے تالیہ کا منروا کروز میں موجود یہ کمرہ کسی فائیو سٹار ہوٹل کے کمرے جیسا تھا ایک طرف ڈبل بیڈ بچھا تھا دوسری طرف اٹیچڈ تھا اور گول کھڑکی کے آگے آمنے سامنے کرسیاں بچھی کھڑکی سے دور تک بہتا دریا دکھائی دیتا تھا ایک دروازہ باہر گیلری میں بھی کھلتا تھا تھا جہاں کھڑے ہو کے نیچے بہتا دریا دیکھا جا سکتا اب تم آ ہی گئے ہو تو پلان دوہرا لے وہ کان میں ننا ایئر پیس جماتے ہوئے کہہ رہی تھی مجھے ویسے تمہارے پلان کی کامیابی کا اتنا یقین نہیں ہے وہ ناخوش لگ رہا تھا جواباً تالیا نے سیاہ کوٹ بیڈ سے اٹھاتے ہوئے شانے چکائی تالیہ کے پاس ہمیشہ اگلا پلان بھی ہوتا ہے کوٹ پہن کے اس نے ایک والیٹ اٹھایا اور اندر موجود کارڈ سامنے لے میں اس ہوٹل کی جونیئر مینیجر ہوں اور میں اس وقت نیلوفر کے کمرے میں روم سروس کے حوالے سے جاؤں گی وہ کمرے میں نہیں ہوگی بلکہ ہوٹل کی چھت پہ وہ ہوٹل کی چھت پہ کیفے میں ہوگی اس وقت اس کا روم خالی ہوگا میں کمرے کی انسپیکشن کروں گی کیونکہ گیس لیکیج کے خطرے کی اطلاع ہمیں ملی اس بہانے میں اس کا کمرہ چیک کر لوں گی اور اگر وہ آ گئی اسی لیے تو یہ کارڈ بنوایا ہے میں ہوٹل میں ملازمہ ہوں جونیئر مینیجر سلما ابراہیم گردن کرا کے مسکرائے سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز پہ سیاہ کوٹ پہنے وہ سیاہ آف کر بالوں کو چہرے کے دونوں اعتراف میں گرائے سب آنکھوں کے ساتھ مطمئن نظر آ رہی کل ہی اس نے بال ماتھے سے کٹوائے تھے جہان نے اسی ناخوشی سے اسے دیکھا اگر اس نے تمہیں پہچان لیا اول تو میں اتنی مشہور نہیں ہوں وان فاتح کی کیمپین مینیجر تھی اور دو تین دفعہ ہی خبروں کی زینت بنی دوسرا میرا حلیہ اور پھر یہ بینک بہت مختلف ہیں وہ نہ مجھے جانتی ہوگی نہ مجھے پہچانے کی ریلیکس مسکرا کے اسے تسلی دی جہاں نے صرف سر کو خم دیا اور کان میں لگے آلے کو دبایا میں اوپر کیفے میں ہوں گا وہ آئی تو تمہیں اطلاع کر دوں گا اور سی سی ٹی وی کو میں نے پہلے ہی بلاک کر دیا ہے پھر کڑائی کی گھڑی دیکھی تمہارے پاس اس کا کمرہ چھاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ دس منٹ ہوں گے میں نو منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی وہ مسکرا کے آگے بڑھ گئی وہ قدرے فکر مند نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا نیلو فر کا کمرہ تیسرے فلور پہ تھا کوریڈور میں خاموشی تھی اور کمرے کے اندر تالیا داستانے پہنے تیزی سے سامان کنگال رہی تھی کان میں سے مسلسل آواز آ رہی تھی وہ کیسے سے اٹھ گئی ہے جلدی کام ختم کر وہ جھڑک رہا تھا ڈونٹ وری کچھ نہیں ہوگا اس کا سفری سوٹ کیس کھول کے احتیاط سے چیک کر رہی تھی وہ لفٹ کی طرف جا رہی ہے نکلو وہاں سے صرف ایک الماری رہ گئی ہے وہ دوڑ کے الماری تک گئی اور اسے کھولا پھر چیزیں الٹا پلٹا کے دیکھا وہ نیچے آ رہی ہے کسی بھی وقت تمہارے سر پہ ہوگی میرے کان میں مت چیخو میں یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی وہ تیز تیز کچھ کاغذات کی موبائل سے تصاویر بنا رہی پھر وہ کمرہ بند کر کے باہر نکلی کوٹ ٹھیک کیا اور کوریڈور میں آگے بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے نیلوفر آتی دکھائی تالیہ بظاہر سر جھکائے سوئچ ٹائپ کرتی چلتی گئی نیلوفر کے پیچھے کوریڈور کے سرے پہ کیپ والا آدمی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا فکر مندی سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا مگر سچ چھکر کے نیلوفر نے تالیہ کو اپنے کمرے سے نکلتے نہیں تھا. وہ تالیا کو کراس کر کے اپنے دروازے تک چلی گئی پھر ایک دم رکی اور مڑی تالیا کے کانس کے قدموں کی آہٹ پہ لگے تھے اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اپنا مینیجر والا کارڈ بر وقت نکالنے کے لیے جیب پہ ہاتھ رکھا تالیہ یہ تم ہونا تالیا مراد نیلوفر کی چہکتی آواز اسے سن کر گئی اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب پہ ٹھہر گیا نیلوفر اس کی پشت پہ تھی ہیل سے ٹھک ٹھک چلتی اس کے پیچھے آئی تالیا کو مڑنا بھی نہیں پڑا اور نیلوفر وقت خوشگوار حیرت بھرا چہرہ لیا اس کے سامنے آئی تم تالیا نا وان فاتح کی مینیجر اور پہلے اس کی باڈی وومن بھی تھی تالیا نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کی پھر چہرے پہ ایک دم حیرت لائی ارے آپ نیلوفر ہیں نا نیلوفر بخت آف کورس نیلوفر آگے بڑھی اور اس کو گلے لگایا اس سے ملتے ہوئے تالیہ نے دور کھڑے جہان کو دیکھ کے آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے ہونٹوں کو بے آواز آئی ہیڈ نو آئیڈیا کے الفاظ میں گھمایا اس نے ملامتی نظروں سے تالیا کو دیکھتے سر جھٹکا تالیا گلے مل کے الگ ہوئی اور اگلے ہی لمحے مسکرا کے بولی میڈم نیلو فیر اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور مجھے بھی تم بہت پسند ہو یہ بالوں کو کیا کیا خیر اچھے لگ رہے ہیں اس طرح بھی آؤ میرے ساتھ کافی پیو کیفے چلتے ہیں یا میرے روم میں آپ کا روم ٹھیک رہے گا نیلوفر بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی تالیہ نے ایک بے بس نظر کونے پہ ڈالی وہ اب وہاں نہیں تھا البتہ اس کے کان میں اس کی غصے بھری آواز گونجی تھی اگلی دفعہ جب میں کسی کام سے روکوں تو سن لینا نیلوفر کے کمرے کی کوئی بھی شے اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں تھی نفاست سے سجے بیڈ کے سامنے ایک سٹنگ ایریا تھا جس میں تالیا کے کمرے کی طرح گول کھڑکی بنی تھی وہ دونوں وہاں رکھی کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھی تھی تالیا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی غور سے سامنے براجمان نیلو فر کو دیکھ رہی تھی اس نے سفید منی اسکرٹ کے اوپر سرخ کوٹ پہن رکھا تھا بال کھلے تھے اور لبوں پہ سرخ لپسٹک لگی تھی پیروں میں سرخ ہیلز اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سر جھکائے مینیو کارڈ پڑ رہی تھی تم کیا لوگی یہاں کی کیپیچینو بہت اچھی ہے تالیا بد وقت مسکرائی نہیں میں موقع لوں گی چلو میں بھی وہی لوں گی اس نے مسکرا کے مینیو رکھا اور اٹھ کے فون پہ آرڈر دیا پھر واپس ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی تو تم یہاں کائرہ میں کیا کر رہی ہو نیلوفر دلچسپی سے اس کو دیکھ کے پوچھ رہی تھی میں احرام دیکھنے آئی تھی مگر طبیعت اتنی مقدر تھی آج کل کہ بس سستی سے اسکروز پہ سوار ہو گئی یہ خود ہی چلتی جائے مجھے سارا شہر دکھا دی جائے اور مجھے کچھ نہ کرنا پڑے تالیہ بظاہر کاہلی اور بیزاری سے بولی محتاط نظریں نیلوفر کے چہرے پہ جمی تھی آ نیلوفر نے پیار بھری فکر مندی سے لب گول کیے مگر کیوں ہنی کیوں پتہ نہیں شاید میں اکیلی ہوں اور مسکراہٹ لبوں پہ روکی یہاں کوئی ہے نہیں جو مجھے شہر دکھائے یا گھمائے پھرائے مصر کے یہ لوگ ویسے بھی بہت کنجوس اور غریب واقع ہوئے ہیں غریب تک تو ٹھیک ہے مگر کنجوس کس کو کہا ہے کل دو دفعہ کیب کا کرایہ میں نے دیا تھا برہم آواز کان میں گونجی مگر وہ نیلو فر کو دیکھتے اسی سادگی سے کہتی گئی اور تو اور یہاں کے لوگ عجیب بد لحاظ بھی ہیں سیدھی زبان میں کوئی بات ہی نہیں کرتے ہے نا تالیہ مجھے بھی یہاں کے لوگ بہت ڈرائی سے لگتے ہیں ہمارے ملیشیا والی بات نہیں ہے نا آئی لو کیئر اس نے بے اختیار کہا تو تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا وہی تو نیلوفر یہاں کے لوگ بات بات پہ پیسے مانگتے ہیں پیسے نہ دو تو ناراض ہو کے آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کتنے پیسے دیے ہیں اب تک تم نے مجھے زیرو وہ اس کے کان میں مزید برہم ہوا تم نہیں ہونا نئے سیاحوں کو یہ لوگ ایسے ہی لوٹتے ہیں نیلوفر ہمدردی سے کہہ رہی تھی کل تو مجھے ایک جعلی سائیکٹرسٹ مل گیا وہ رازدارانہ انداز میں بتانے لگی میں کسی بات پہ پھٹ پڑی تو مجھے مشورہ دینے لگ گیا کہ تمہیں تھراپی کی ضرورت ہے حالانہ کہ مجھ سے زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار تو وہ خود لگ رہا تھا تم اپنی نئی بیسٹ فرینڈ پہ فوکس کرو ذاتیات پہ نہ اترو وہ اب کی اگر آیا تو تالیا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھرنے لگی جسے اس نے بد وقت روکا ادھر نیلو فر کہہ رہی تھی اوہ تالیا یہ سارے مرد ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ویٹر نوک کر کے اندر آیا اور کافی رکھی مگر نیلو فر بھر کے اسی طرح بولتی رہی یہ عورت کو خود مختار نہیں دیکھ سکتے اور مجھے لگتا ہے تم ڈپریشن کا شکار ہو تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی میں بھی ایسی ہی ہو گئی تھی جب عبد الرحمان نے الیکشن جیتا اور میں فرسٹ لیڈی بن گئی اس نے کپ اٹھایا اور ایک گھون بھرا پھر اسی طرح بتانے لگی مگر دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا اس کی ساری کیمپین میں نے چلائی اپنے شوہر کو ہر مقام پہ سپورٹ کیا اس کے لیے میڈیا والوں کی باتیں سنی جیسے ہی وہ الیکشن جیتا اس نے مجھے کسی فرنیچر کی طرح گھر کے کونے میں ڈال دیا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے تالیا نے اپنا کپ اٹھایا اور لبوں سے لگاتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھی گئی یہ سیاستدان یہی سلا دیتے ہیں ہم جیسی عورتوں کو ہم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تالیہ ان کے لیے راتوں کو جاگ کے کام کرتی ہیں اور یہ کہ آخر میں اپنے ساتھ پوڈیم پہ اپنی پہلی بیوی اور اس کی بیٹی کو کھڑا کر دیتے ہیں دوسری بیوی کبھی ان کی اصل فیملی نہیں بن سکتی پہلی کے بچے پہلی کے میراث بس یہ اسی کو مانتے ہیں کافی کا تلخ گرم گھونٹ اس نے اندر اتارا تو وہ اس کا حلق تک جلا گیا مگر تالیہ نے ذرا توقف سے دوسرا گھونٹ بھی بھر لیا اندر تو سب پہلے سے جلا ہوا تھا مزید کتنا جلے گا مگر میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں تالیہ جو چپ کر کے بیٹھ جائیں عبد الرحمان کو میں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا یہ آف شور کمپنیز یہ کرپشن یہ سب معلوم تھا مجھے اور میں اسے روکتی تھی مگر نہیں وہ نہیں سنتا تھا وہ بے بسی بھرے افسوس سے کہہ رہی تھی تو آپ دونوں کی علیحدگی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ اپنے عوام کو دھوکہ دے رہے تھے دیکھو یہ صرف ایک وجہ نہیں تھی بہت وجوہات تھیں مگر کچھ تم کتاب کے لیے بھی رہنے دو نا مسکرا کے پیالی سے گھن بھرا تو تالیہ بد وقت مسکرائی تو آپ کی کتاب واقعی آ رہی ہے آف کورس اور میں نے اس میں تمہارا نام بھی لکھا ہے ایک منٹ نیلوفر نے کپ رکھا اور کلچ سے موبائل نکالا کچھ دن اسکرین پہ انگلی پھیرتی رہی پھر آگے کو جھک کے اسکرین اسے اس طرح دکھائی کہ موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھا تالیا نے چہرہ جھکا کے دیکھا صفحہ نمبر نظر آیا گوگل ڈرائیو باپ کا نام اور ایک پیراگراف جو سامنے تھا اس میں تالیہ کا نام اس نے تیزی سے نظریں دوڑاتے صفحے کو پڑھنا چاہا مگر نیلوفر شرارت سے مسکرا کے فون واپس موڑ گئی اب کیا لکھا ہے میں نے یہ تو تم کتاب میں ہی پڑھ سکو گی اوہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ کی کتاب پڑھنے کے لیے میں اب کتنی ایکسائٹیڈ ہوں وہ مسکرا کے بولی میں بھی وہ اس کی سماعتوں میں ابھی تک بول رہا تھا اوہ میری جان تمہیں تمہیں آٹوگراف کاپی بھیجوں گی جس طرح تم نے صوفیہ رحمان کو اس میوزیم میں وان فاتح کے سامنے لا کے ڈبیٹ کروائی تھی نا میرا تو دل جیت گیا تالیہ نے مسکرا کے کب فضا میں بلند کیا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے نیلوفر جی ہاں آئی وش وان فاتح میرے لیے اسٹینڈ لیتے تو ہم مل کے صوفیہ رحمان کا صفایا کر دیتے خیر اب بھی اتنی دیر نہیں ہوئی نیلوفر نے بظاہر سرسری سا کہتے ہوئے گھون بھرا تو تالیاں مسکرائی کیوں نہیں نیلوفر جی میں ان سے بات کروں گی ان کو آپ کی کتاب کی پروموشن کرنی چاہیے مگر لہجے کو فکر مندانہ بنایا آپ یوں کتاب لیے گھوم رہی ہیں فون پہ کسی نے فون چرا کے حاصل کر لی تو ارے میری جان تین تین لیئرس کے پاس ورڈ ہیں اس پہ اور کوئی سے بریک نہیں کر سکتا وہ تو ٹھیک ہے مگر صوفیہ خطرناک عورت ہے آئی ایم شیور اس نے آپ کے پیچھے لوگ لگا رکھے ہوں گے یہ لوگ مجھے ان ہتھ کنڈوں سے خاموش نہیں کرا سکتے تالیہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے ان کا معاملہ تم دیکھنا اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا اور ان کو عوام کے سامنے میرے ذریعے بے نقاب کرے گا مگر اللہ تعالیٰ نے حفاظتی تدابیر کا بھی تو فرمایا ہے نا وہ بدستور فکر مند تھی اگر جو یہ لوگ آپ کے پبلشر کو اپروچ کریں تو گڈ اب تم ٹریک پہ جا رہی ہو کون ومن ایک تو اس کے تبصرے نیلوفر ہنس دی پچھلے ماہ کیل میں مقیم میرے رشتہ داروں کو ڈرا دھمکا کے صوفیہ کا ایک انٹیلیجنس آفیسر پتا کروا رہا تھا کہ نیلوفر کے پبلشر کا نام دو مگر میرے رشتہ داروں کو معلوم ہی نہ تھا تو کیسے بتاتے انہوں نے مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی اب البتہ خاموش ہو گئے ہیں وہ کندھے اچکا کے مسکرا رہی آپ کا پبلشر قابل بھروسہ تو ہے نا اگر جو انہوں نے اس کا نام معلوم کر کے اس کو خرید لیا تو ہو ہی نہیں سکتا وہ کوئی ملے تھوڑی ہے نہ وہ ایشین ہے وہ گورا ہے اور گورے ان معاملات میں کانٹریکٹ اور ایتھکس کے بے حد پابند ہوتے ہیں باقی اللہ مالک ہے نیلوفر بالکل شانت تھی آپ درست کہہ رہی ہیں آپ کا اللہ پہ مان مجھے بہت اچھا لگا بس دیکھ لو تالیا انہوں نے جو بھی کیا میرے ساتھ میں ڈٹی رہی پتا ہے عبد الرحمان نے ایک دفعہ اس کے پاس سنانے کو بہت قصے تھے اور دوپہر ابھی جوان تھی تالیہ نے بد وقت جمائی روکی اور سننے لگی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے یہ واحد چیز تھی جس نے تمہیں آج بچایا ہے کون وومن وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ سامنے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھا برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا پیکیا پتار رکھی تھی اور بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے تالیا نے شانے اچکائے ریلیکس اسے مجھ پہ شک نہیں ہوا بلکہ مجھے چند مزید باتیں معلوم ہوئی ہیں سن لی ہیں میں نے ساری باتیں اور وہ پبلشر کے ذکر کے قریب بھی نہیں جا رہی تھی اور نہ ہی ہم اس کا فون چرا کے کتاب اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ چپ چاپ سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی اور گول شیشے نما کھڑکی سے باہر پھیلا نیلا دریا دیکھنے لگی دوپہر ڈھل رہی تھی اور پانی کی سنہری چمک ماند ہو رہی تھی ایک عجیب اداسی تھی جو وہاں بکھری تھی اب آگے کیا کرنا ہے اس کے روم سے تو کچھ نہیں ملا وہ پوچھ رہا تھا کوئی اور پلان بنا لیں گے اب صوفیا کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس کی سائڈ لی ہے تو کچھ تو کر ہی لوں گی تلخی سے کہتی وہ باہر دیکھ رہی تھی جہان نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھک کے غور سے اسے دیکھا تالیہ سن رہی ہوں اس کی اداس آنکھیں دریا پہ جمی تھی تمہیں لگتا ہے تم اس کی کتاب چرا کے غلط کر رہی ہو نرمی سے پوچھا تو تالیہ نے اس کی طرف چہرہ گھمایا وہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہے جہان اس نے ایک سیاست دان سے شادی کی اس کے لیے کھڑی ہوئی اس کے لیے کام کیا اور اس نے کیا کیا اس کے ساتھ استعمال کر کے دیوار سے لگا دیا دو سال سے وہ عورت اپنی کتاب لکھ رہی ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ اور میں وہ اس سے چھیننے جا رہی ہوں مجھے نہیں پتا میں درست کر رہی ہوں یا غلط وہ پھٹ پڑی تھی وہ اسے اسی طرح غور سے دیکھے گیا یہ داتو سری الرحمان کیسا آدمی تھا بے وقوف اور جلد باز تالیہ نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا تمہاری معلومات ملیشیا کی سیاست کے بارے میں بالکل درست نہیں ہے عبد الرحمان بہت شاطر اور عقل مند آدمی تھا دور کی پلاننگ کرتا تھا اتنی کرپشن کی مگر دامن پہ ایک چھینٹا تک نہیں پڑنے دیا تو پھر وہ اتنے سال ایک عورت کے ہاتھوں بلیک میل کیوں ہوتا رہا بلکہ اس نے ایسی عورت سے شادی کیونکہ جو چار دیواری کے اندر کی باتوں کو باہر نکال دینے والی تھی وہ چپ ہو گئی اس کو کیا معلوم تھا کہ آگے یہ سب ہوگا دیکھا جائے تو وہ تم سے بڑا چور تھا تالیا نو آفینس دونوں ہاتھ اٹھا کے اضافہ کیا مگر اس نے اتنے سال اس عورت پہ بھروسہ بھی کیا شادی بھی اور بعد میں اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے پیسے بھی دیتا رہا تم نے اس عورت کے ساتھ صرف ایک کافی پی ہے اور اس کی دکھی کہانی سے متاثر ہو گئی وہ اتنا گھاگ آدمی اتنے سال بے وقوف بنتا رہا اور اب اس کی اولاد اس کی غلطی کی سزا کاٹ رہی ہے وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کو اپنی بات کو کسی کے دل میں اتارنے کا طریقہ آتا ہے کچھ گن تو ہوں گے اس میں کوئی تو باتوں کا ہنر ہوگا جو عبد الرحمان کو اس نے اتنے سال استعمال کیا مگر صوفیہ کو نہیں کر سکی وہ تمہیں جانتی تھی اسے معلوم تھا کہ تم نے اپنے لیڈر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو اسے لگا ہوگا کہ تم اپنے لیڈر اور اس کی بیوی کے درمیان دوسری عورت ہو اس نے تمہاری اسی کمزوری کو استعمال کیا اور تمہارے میرے ذریعے فاتح صاحب کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی میں جانتی ہوں سب سمجھتی ہوں مگر مگر ساتھ ہی اس نے ایسی باتیں کہیں جن سے تم ریلیٹ کر سکو ایسی باتیں ہماری ججمنٹ کو دھام دیتی ہیں اور ہم سامنے والے کو درست جج نہیں کر پاتے تالیا نے کرب سے آنکھیں بند کی شی ٹو مائی ہیڈ تمہارا آئی کیو کتنا ہے تالیا وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا پتا نہیں اس نے شانیہ چکائی کبھی چیک نہیں کیا تمہارا کتنا ہے دو سو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا آئی کیو کتنا ہوتا ہے فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہمارا ای e کیو کتنا ہے تمہیں میرے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا مگر تم نے نہیں کہا ای e کیو اس نے تعجب سے ابرو اٹھائے ہاں ای e کیو یعنی ایموشنل کوشنٹ۔ اپنے جذبات اور احساسات کو سمجھ کے خود کو اسٹریس سے نکالنے کی صلاحیت یہ انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی آئی کیو سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک مثبت زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اپنا ای کیو بڑھانے کی ضرورت ہے وہ نرمی مگر فکر مندی سے کہہ رہا تھا تو میں کیا کروں اس مقام پہ آ کے وہ بے بس ہو جاتی تھی فی الحال تو کچھ مت کرو بس اتنا کرو کہ جاؤ اور آدھے منٹ کے لیے اپنے منہ ٹھنڈے پانی کے پیالے میں ڈبو کے آؤ اور پھر اپنے آپ کو بار بار بتاؤ کہ تم نیلوفر جیسی نہیں ہو نہ اس کی کہانی تم جیسی ہے پھر وہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا جیسے اس کے اٹھنے کا منتظر ہو وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور باتھ روم میں ٹھنڈے پانی کا نل کھولا اور سینک میں پانی بھرا اس کے ارد گرد وہی چھوٹا کمرہ اور اونچی چھت حائل ہونے لگے سلاخوں سے بنا دروازہ سامنے تھا وہ ٹھنڈی دیوار سے کمر ٹکائے گھٹنوں کو سینے سے لگائے خوف زدہ بیٹھی تھی ایک جھٹکے سے اس نے اپنا چہرہ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا میں نیلوفر نہیں ہوں میں اس جیل میں نہیں ہوں برف کی طرح یک پانی اس کے سارے جسم میں داخل ہو گیا تھا میں اس جیل میں نہیں ہوں میں آزاد ہوں یک بستہ ہوا گویا اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی وہ سانس رو کے پانی میں چہرہ ڈالے جھکی کھڑی تھی میں کسی دوست کی محتاج نہیں ہوں میں اپنی آزادی لے کر رہوں گی چاہے رستے میں ایک نیلو فرائی یا دس ایک زوردار کرا سے اس نے چہرہ اوپر کھینچا پھر آئینے میں خود کو دیکھا گیلے بال جامنی پڑتے ہونٹ ششدر سا چہرہ کچھ دیر بعد وہ چہرہ خشکی سنجیدہ سے اس کے سامنے بیٹھی تھی تمہیں آگے چھ دن نیلوفر کے ساتھ گزارنی ہے اور تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ تم اس جیسی نہیں ہو تم اپنے لیڈر کی زندگی میں رہو یا نہ رہو تم اس کو کبھی بلیک میل نہیں کرو گی تم وکار سے الگ ہونا پسند کرو گی جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس عورت میں نہ کوئی ڈگنیٹی ہے نہ کسی کی عزت کا خیال وہ ویٹر بیرسٹا ہر ایک کی موجودگی میں اپنے دکھ سنانے بیٹھ جاتی ہے وہ تلخی سے بول رہی تھی دماغ کو ٹھنڈک ملی تھی تو اندر سکون سا آ گیا تھا دکھ اشتہار لگانے کے لیے نہیں ہوتے اور جو لوگ ان کا اس طرح اشتہار لگاتے ہیں وہ صرف ان سے کمائی کرنا چاہتے ہیں تم نیلو فر بخت نہیں بنو گی تم اپنے ایموشنس کو اپنے کام سے الگ رکھو اپنا موازنہ اس سے نہ کرو وہ تشویش سے اس کی طرف جھکا سمجھا رہا تھا میری اور اس کی کہانی بہت فرق ہے میں سمجھ گئی اس نے اس بات میں سر ہلایا وہ البتہ ابھی تک فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا ہم نے طے کیا تھا کہ میں تمہارا شرنک ہوں ہر تھراپی کا اصول ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے محسوسات اپنے شرنک کے ساتھ شیئر کرنے ہوتے ہیں تمہیں اپنے محسوسات آتے ساتھ ہی مجھے بتانے چاہیے تھے تم اچھی لڑکی ہو تالیہ اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تمہارے پاس چھ دن مزید ہیں تم ان کو استعمال کرو اور اپنے اندر سے سب کچھ باہر نکالنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں خود بھی اندازہ ہو کہ تم کیا چاہتی ہو اوکے میں خود سے بتاتی رہوں گی گڈ اب کام کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ پھر تمہارے میلو ڈرامے نے ہمارا کافی وقت برباد کیا ایک دم اس کا لہجہ بدل گیا قدرے برہمی سے کہتے ہوئے اس نے آستین مزید چڑھائے اور میز پہ رکھی نوٹ بک کھول کے قلم کاغذ سے اس پہ لکھنے لگا تالیہ نے بس کندھے اچکا دیے وہ اس کے بدلتے رویوں کی آبادی ہونے لگی تھی نیلو فرس اس ملاقات سے میں کیا معلوم ہوا ہے تالیا گیلے بال کان تلے اڑستے ہوئے آگے ہو کے بیٹھی پھر سوچتے ہوئے بولی کتاب واقعی لکھی جا چکی ہے اور اس کے گوگل ڈرائیو میں موجود ہے مگر پبلشر کے ذکر سے وہ کنی کترا گئی میں نے اسے ایک انتہائی خود ترسی کا شکار اور خود پہ مظلومیت تاریخ کیے ہوئے عورت پایا جو ہمدردی لینا چاہتی ہے اور نفرت سے بھری ہے جھوٹ بولنے والوں میں دس نشانیاں ہوتی ہیں اب یہ مت کہنا کہ وہ سب تمہیں مجھ میں نظر آنے لگی ہیں تالیا نے برا منہ بنایا مگر وہ سوچ میں گم تھا پہلی نشانی وہ آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتے ہیں دوسری آدھی جھوٹے لوگ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے وہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ بات گھما پھرا دیتے ہیں تم نے اس سے شادی ٹوٹنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بات گھما دی تیسری نشانی وہ اپنے جذبات کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں اس نے کہا آئی لو کیئر وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھے کیئر پسند تھا یا میں مس کرتی ہوں مگر وہ ہر بات میں ایگزیجریشن کر رہی تھی ایسے لوگوں کی وہی مثال ہے کہ دے ڈونٹ مین وٹ دے سے مجھے وہ ایک انتہائی کمپلسو لائر قسم کی عورت معلوم ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی کتاب بھی جھوٹوں سے بھری ہوگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو باقی سات نشانیاں تو بتاؤ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی جہان ہلکا سا مسکرایا آیا اگر بتا دیا تو میں تمہارے جھوٹ کیسے پکڑوں گا تالیا برا منہ بنا کے پیچھے ہوئی وہ اب نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا پھر سر اٹھایا اور سوچتے ہوئے کہنے لگا وہ موقع کافی لینے کے لیے کیوں راضی ہوئی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ موقع پیتے ہیں تم نے یہ بھی کہا تھا کہ کمرے میں چلتے ہیں حالانکہ وہ کیفے میں جانا چاہتی تھی تم نے کہا چائے نہیں موقع تو اس نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا نیلو فر باتوں کا فن جانتی ہے ادائیں دکھانا اسے آتا ہے مگر اس میں قوت فیصلہ نہیں ہے وہ امپریشنیبل ہے جس نے جو کہا اس کی مان لی وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی تالیا ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی اور ایسے لوگوں کے لیے فیصلے کوئی اور کرتا ہے سوچو تالیہ اگر وہ یہ آخری دن اس شپ میں گزار رہی ہے اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں اور فیملی کے ساتھ تو ان دنوں میں اسے کتاب کے حوالے سے کتنے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے ہاں مجھے یاد ہے کہ ایڈم کی کتاب کی آمد کے آخری دن بہت مصروف اور اسٹریسفل ہوتے تھے مگر وہ مطمئن لگ رہی ہے کیونکہ اس کے سارے فیصلے اور ڈیلنگز وغیرہ اس کے لیے کوئی اور کرتا ہے کوئی ایسا شخص جو اس وقت چھپے موجود ہے کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ آرام سے بیٹھی ہے وہی شخص نیلوفر اور پبلشر کے درمیان پل کا کام کر رہا ہے ایک منٹ تالیا نے چونک کے فون نکالا اور اسکرین اسکرول کرنے لگی یہ دیکھو نیلوفر نے مجھے ٹیکسٹ کر کے شام کی پارٹی میں انوائٹ کیا تھا گڈ تو مزید اس کے قریب جا کے نہیں جہان اس کا رائٹنگ سٹائل دیکھو اس نے اسکرین دکھائی وہ ٹیکسٹ میسج ہو یا ٹویٹ ہر فل اسٹاپ کے بعد نیا فکرہ اگلی لائن سے شروع کرتی ہے اس کے روم میں کاغذ پہ لکھا آرٹیکل بھی تھا جو وہ صوفیہ کے خلاف لکھ رہی تھی یہ دیکھو تالیہ نے جلدی سے وہ تصویر نکالی جو اس کے کمرے میں اس نے کھینچی تھی یہ پرنٹ آؤٹ ہے مگر اس میں بھی ہر نیا فکرہ اگلی لائن سے شروع کیا گیا ہے لیکن وہ ایک دم پرجوش ہو کے بتانے لگی مگر جب اس نے مجھے اپنا آرٹیکل بلاگ پہ دکھایا تو وہ نفاست سے پیراگراف کی صورت میں تھا جو کتاب کا صفحہ اس نے مجھے دکھایا اس میں بھی تین پیراگراف لکھے تھے نیٹ اور قواعد و ضوابط کے ساتھ لکھے پیراگراف تم کہہ رہی ہو کتاب کا رف ورژن وہ خود لکھتی ہے مگر اس کا نیٹ اور فائنل ورژن کوئی اور لکھتا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے آرٹیکل کے صرف پوائنٹرز لکھے ہوئے تھے لائن چھوڑ چھوڑ کے وہ کتاب بھی ایسے ہی لکھتی ہے جو فکرہ یاد آتا گیا لکھتی گئی پھر وہ کسی اور کو دیتی ہے جو اس کو کہانی کی شکل میں ڈھالتا ہے وہی شخص نیلوفر کا گھوس رائٹر ہے وہی اس کے لیے فیصلے لیتا ہے اور لٹریری ایجنٹ کا کام بھی کرتا ہے لٹریری ایجنٹ تو باقاعدہ لٹریری ایجنسیز سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں اور وہ رائٹر اور پبلشر کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں اس ٹرپ کے تمام مہمانوں میں کوئی بھی لٹریری ایجنسی سے نہیں ہے میں نے لسٹ چیک کی تھی وہ اپنی کارکردگی بتانے سے باز نہیں رہتا تھا تو ہو سکتا ہے نیلوفر کا لٹریری ایجنٹ پروفیشنل ایجنٹ نہ ہو وہ اس کا کوئی قریبی شخص ہو جس پہ وہ اعتماد کرتی ہو وہ ایک دم پرجوش ہو گئی تھی وہ شخص نیلوفر کے ذہن تک پہنچنے کا رستہ ہے وہ شخص یہاں موجود ہے اور اس شخص کے پاس کتاب کا اصل مسودہ بھی ہے اس کو پبلشر کا بھی ہے ہمیں اس آدمی کو ڈھونڈنا ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ نیلوفر کا گھوسٹ رائٹر ایک آدمی ہے ہوں ہوں وہ مردوں کے خلاف باتیں کرتی ہے کبھی آدمی پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی وہ کسی عورت کے اشاروں پہ چل رہی ہے میرا گیس ہے کہ یہ اس کی ماں ہے وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا گول کھڑکی سے باہر پھیلے نیل کے پانی پہ سہ پہر اتر رہی تھی ٹھنڈ بھرنے لگی ہاں اس کی ماں ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اپنے زمانے میں بڑی سوشل اور ڈومینیٹنگ سی عورت رہی ہے مگر یہ اس کا مرد دوست بھی ہو سکتا ہے جو جس کے پیسوں پہ آج کل وہ رہ رہی ہے وہ کوئی ملیشین بزنس مین ہے لیکن اگر وہ عورت ہے تو وہ آج کی پارٹی میں ہوگی کیونکہ آج نیلوفر نے کتاب کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے گڈ تمہیں اب اس عورت کو ڈھونڈنا ہے پارٹی میں بہت سی عورتیں ہوں گی میں کیسے ڈھونڈوں گی تم ایک کام کرنا وہ پرجوش انداز میں مسکرا کے کہنے لگا تم جوتوں کا رخ دیکھنے والی ٹیکنیک استعمال کرنا جس سے او ہو ہمارے جوتوں کا رخ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ ہم سامنے والے کی بات میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں مگر نیلوفر کی گھوسٹ رائٹر کو ہم اس کے جوتوں کے رخ سے کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اس نے بیزاری سے بات کاٹی جہان سکندر نے لب بھینچ لیا اور بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا میں کچھ اور کہنے لگا تھا مگر یو نو واٹ میں کچھ نہیں کہتا تمہیں چونکہ زیادہ پتا ہے تو تم آج اسے خود ڈھونڈنے کی کوشش کرو میں چلتا ہوں گھڑی دیکھی اور اٹھ گیا تالیا نے تعجب سے اسے دیکھا سنو تم اپنے گھر والوں سے بھی اسی طرح ناراض ہو کے چلے جاتے ہو میرے کوئی گھر والے نہیں ہیں اکیلا رہتا ہوں اس شہر میں تمہارے کمرے کا یہ بلب کام نہیں کر رہا روم سروس کو بلوا کے ٹھیک کروا لینا وہ بے نیازی سے ہدایت دیتا پی کے اب سر پہ پہنتا دروازے کی طرف بڑھ گیا اچھا سنو تم جوتوں کے رخ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے مگر پکارنے کا کوئی اثر نہ ہوا وہ ہوں میں سر جھٹک کے باہر جا چکا تھا نیلو فر کی پارٹی ہوٹل کے ایک چھوٹے سے ہال میں تھی جو پرائیویٹ پارٹیز کے لیے مختص تھا دروازے بند تھے اور اندر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی باہر کھڑی تالیا نے ایک لمحے خود کو دیوار پہ لگے آئینے میں دیکھا نیوی بلو لمبی میکسی پہنے پالوں کا جوڑا بنائے وہ ماتھے پہ ہیروں کی ماتھا پٹی پہنے ہوئے تھی یہ نازک سا ہیڈ بینڈ اس کے سر کو گول دائرے کی صورت میں جکڑے اسے ایک شہزادی کی طرح دکھا رہا تھا آئینے میں خود کو دیکھتے بہت کچھ یاد آیا مگر پھر سر جھٹکا اور کان میں لگا ایئر پیس دبایا تم کہاں ہو ادھر ادھر تائرانہ نگاہ دوڑائی کوریڈور میں چند لوگ آ جا رہے تھے قریب ہی ہوں وہ کان میں بولا مگر تالیہ کو وہ کہیں نظر نہیں آیا بظاہر مٹھی لبوں پہ رکھے کھنکھارتے ہوئے ہلکا سا بولی وہ تم جوتوں کے روح کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں کیوں کچھ کہوں گا تالیہ مراد کو تو ویسے بھی سب معلوم ہوتا ہے ویری فنی خود ڈھونڈ لوں گی اسے سر جھٹکا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی گارڈ نے اس کا نام گیسٹ لسٹ میں دیکھ کے مسکرا کے سر کو خم دیا اور دروازہ کھول دیا اندر مدھم روشنیاں اور تیز میوزک کے ساتھ ایک پارٹی جاری و ساری تھی عورتیں ٹولیوں کی صورت کھڑی گلاس ہاتھ میں لیے باتیں کر رہی تھی بامشکل بیس عورتیں ہوں گی تالیا کی نظروں نے سارے ہال کو اسکین کیا نیلوفر فر سامنے ہی تھی سلور میکسی میں تیار بالوں میں مور کا پنکھ لگائے وہ سرخ لپسٹک کے ساتھ مسکراتی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی تالیا کی نظریں اس کے کرسٹل سینڈلس پہ جھکیں۔ ان کا رخ کیا تھا مگر نیلوفر آگے پیچھے آتی جا رہی تھی کبھی ایک ٹولی کے پاس جاتی کبھی دوسروں کے پاس اس کے جوتوں کا رخ بار بار بدلتا اتنا شور رش نیلوفر کے پیر ایک جگہ تکھی نہیں رہے تھے سنو مجھے جہاز کی گیلری میں ملو ابھی وہ نیلوفر کے دیکھنے سے پہلے تیزی سے باہر نکل آئی میکسی کو پہلو سے اٹھائے اب وہ تیز تیز کوریڈور میں چلتی جا رہی تھی ماتھے پہ پریشانی سے بل پڑے تھے وہ جہاز کی ایک بالکونی میں کھڑا تھا سر پہ کیپ پہنے بازو سینے پہ لپوٹے اس کو راکے کے اسے دیکھ رہا تھا پیچھے بہتا رات کے اندھیرے میں ڈوبا نیل کا دریا پرسکون لگتا تھا ٹھیک ہے نہیں کاٹوں گی اب تمہاری بات بتاؤ اب جو تم کہہ رہے تھے وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بے بسی بھری اگتا سے بولی یہاں ہوا تھی اور اس کے جوڑے سے نکلتی لٹیں پیچھے کوڑنے لگی وہ نیم اندھیرے میں کھڑا تھا چاند کی مدھم روشنی آدھے چہرے پہ پڑتی تھی اور باقی آدھے پہ پی کیپ کا سایہ پھر بھی تالیا کو اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی دکھائی دی کیوں تم نے نیلو فر کے جوتوں کے رخ سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سامنے والوں میں انٹرسٹیڈ ہے یا نہیں جتا کے بولی وہ تو سارے مہمانوں میں ہی انٹرسٹیڈ ہے وہ جل کے بولی تو وہ محظوظ انداز میں مسکرایا بولا کچھ نہیں نیلو فر کے جوتے ایک جگہ ٹکتے تو میں نوٹ کرتی نا میں نیلو فر کے جوتوں کی بات نہیں کر رہا تھا وہ اصول جو تم کہہ رہی تھی وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے میں پارٹی کی دوسری عورتوں کے جوتوں کی بات کر رہا تھا مطلب مطلب یہ کہ تم ایک ایسی پارٹی میں جا رہی ہو جہاں صرف عورتیں ہیں عورتوں کے گروہ کے لیے یہ اصول کسی اور طریقے سے ہوتا ہے تمہیں نیلو فر کے پیر نہیں دیکھنے تمہیں سب عورتوں کے پیر دیکھتے ہیں کیونکہ جب عورتیں گروپ میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان سب کے پیر صرف ایک عورت کی طرف مڑے ہوتے ہیں ان کی الفا کی طرف تالیہ نے گہری سانس دی دا فیمل الفا اس نے اس بات میں سر ہلایا وہ گھوسٹ رائٹر صرف نیلوفر کی مہر میں راز نہیں ہے بلکہ اس کی الفا بھی ہے میں سمجھ گئی اور تیزی سے مڑی پھر رکی اور واپس پلٹ کے اسے دیکھا جو ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اوہ! اور جب تم روز کشتی سے واپس آیا کرو تو کوشش کیا کرو کہ اپنی ویڈنگ رنگ کشتی میں ہی اتار رکھا کرو کیونکہ تم مجھ سے ملنے سے چند سیکنڈ پہلے اتارتے ہو تو تمہاری انگلی پہ اس کا واضح نشان رہ جاتا ہے نو آفینس اس کے پل کے جھپکا کے بولی اور واپس مڑتے وقت اس نے جہان کے ماتھے پہ پڑتے بل واضح دیکھ لیے تھے مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ جا چکی تھی کسی بھی جنگل میں رہنے والے بھیڑیے عموماً جتھے کی صورت میں کام کرتے ہیں وہ جتھے میں حملہ کرتے ہیں جتھے میں چیر پھاڑ کر کے شکار کو کھاتے ہیں لیکن اگر بھیڑیوں کو غور سے دیکھو تو ان کے جتھے کا ہمیشہ ایک سردار ہوتا ہے جس کے اشارے پہ سب کام کرتے ہیں وہ ان کے تمام فیصلے کرتا ہے شکار کی اسٹریٹجی بناتا ہے جس کو چاہے بھوکھا مارے جس کو چاہے زیادہ کھانے کو دے بھیڑیے اپنے سردار کی آنکھیں اور اشارے کے پابند ہوتے ہیں ایسے سردار بھیڑیے کو الفا ولف کہا جاتا ہے کسی بھیڑیے کو الفا انتخاب کر کے نہیں بنایا جاتا نہ وہ نسل در نسل بادشاہی نظام کے مطابق سردار بنتا ہے بلکہ گروہ میں سے کوئی بھی بھیڑیا خود ہی الفا بن جاتا ہے کیونکہ اس کی شخصیت اور برتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بھیڑیے خود بخود اس کو اپنا الفا مان لیتے ہیں الفا خود کو لیڈر خود ہی بنواتا ہے اور منواتا ہے ایسے ہی انسانوں میں بھی الفا ہوتے ہیں مردوں کے الفا مختلف ہوتے ہیں عورتوں کے الفاظ مختلف ہر گھر میں ہر آفس میں ہر دوستوں کے گروپ میں ایک الفا ہوتا ہے مرد الفا کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب گروہ میں آتا ہے تو سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کی بات ٹالی نہیں جاتی اس کی موجودگی میں کوئی اس کا مذاق بنانے کی ضرورت نہیں کر سکتا اور اس کی موجودگی باقی سارے گروہ کے لیے ان نروگ ہوتی ہے وہ اس کے سحر اور روب میں ہوتے ہیں مگر اس کی موجودگی میں ہمیشہ بے چین رہتے ہیں کہ کچھ غلط بول یا کرنا بیٹھے مرد الفا بار سوکھ ہوتے ہیں اور ہاتھ مانا مزاج رکھتے ہیں ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں ان کو عزت دی جاتی ہے اور الفا کی تعریف سب کو خوش کرتی ہے مردوں کے ہر گروہ میں یا ہر آفس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی الفا ہو مگر عورتوں کے ہر گروہ میں ایک الفا ضرور ہوتی ہے اور عورتوں کے ہر گروہ میں صرف ایک ہی الفا ہوتی ہے دی فیمیل الفا اور یہ مرد الفا سے کافی مختلف ہوتی ہے لڑکیوں کو کم عمری سے چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں شیئر کرنا تعاون کرنا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جن لڑکیوں میں یہ خصوصیات ایک حاکمانہ طبیعت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں وہ بڑی ہو کے اپنے گھر یا آفس میں الفا بن جاتی ہیں آفس کی الفا ضروری نہیں ہے کہ گھر میں بھی الفا ہو مگر وہ ہو بھی سکتی ہے اس کا اصل کام کسی سوشل گروپ میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچنے کا پل ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو متعارف کراتی ہے تالیا اور روشنیوں سے جگمگاتے ہال میں داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے سامنے کسی سے بات کرتی نیلوفر کی طرف آئی نیلوفر نے اسے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی اور گال سے گال ٹکرا کے گلے ملی پھر الگ ہوئی اور ستائش سے اسے دیکھا آؤ میں تمہیں اپنی فرینڈ سے ملواؤں وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے لانے لگی تو تالیا جلدی سے بولی نیلوفر پلیز میرا تعارف مت کروائیے گا آپ کی بک لانچ سے پہلے وان فاتح اور آپ کے درمیان کوئی لنک منظر عام پہ نہیں آنا چاہیے اوہ رائٹ نیلوفر نے سمجھ کے سر ہلا دیا اور اسی لیے عورتوں کی ایک ٹولی کی طرف آئی عورت الفا وہ ہوتی ہے جس کی موجودگی میں سارا گروہ اس کی طرف متوجہ ہو حتیٰ کہ ان کے جوتوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہو چاہے الفا عورت خاموشی کیوں نہ کھڑی ہو ہال میں تین ٹولیاں تھیں اور نیلوفر پہلے گروہ سے اس کا تعارف اپنی ملے دوست کی حیثیت سے کروا رہی تھی تالیا نے مسکرا کے باری باری ان تین عورتوں کو دیکھا ایک مصری عورت جو بات بے بات مسکرا رہی تھی دوسری عورت جو اپنی فون پہ لگی ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی تیسری نیلوفر سے پوچھ رہی تھی آخر کتاب کب آ رہی ہے نیلو اور نیلو نے پرسرار انداز میں مسکرا کے کندھے اچکائے اور اسے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی ان میں سے کوئی بھی نہیں خواتین کا دوسرا گروہ قریب ہی کھڑا تھا وہ دونوں ان کے قریب آئیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے دو عورتیں البتہ آپس میں ہنستے ہوئے اپنی بات جاری رکھی ہوئی تھی عورت الفا وہ ہوتی ہے جو گفتگو کا مرکز ہو وہ موجود ہو تو اس کو سنیں اس سے باتیں کریں وہ چلی جائے تو مرکز ٹوٹ جائے اور سب آپس میں باتیں کرنے لگے تالیہ باری باری ان سب سے خوش اخلاقی سے ملنے لگی گہری نظریں ایک ایک کے چہرے کا مشاہدہ کر رہی الفا کی موجودگی میں باقی عورتیں اسی کی طرح کا چال ڈھال اپنا لیتی ہیں وہ اسی کی طرح ہاتھ رکھتی ہیں گلاس پکڑتی ہیں یا لطیفے سناتی ہیں ہوں تالیہ نے ہلکا سنفی میں سر ہلایا اور نیلوفر کے ساتھ تیسری اور آخری گروہ کی طرف بڑھ گئی اس کی گہری نظریں نیلوفر کی ماں پہ جمی تھیں عورت الفا وہ ہوتی ہے جس سے مشورے مانگے جائیں وہ گروہ کا سب سے زیادہ دانا دماغ سمجھی جاتی ہے اگر وہ کسی آئیڈیا کو رد کر دے تو باقی عورتیں بھی اس کی وجہ سے رائے بدل دیتی ہیں نیلوفر کی ماں سفید سلور بالوں کا جوڑا بنائے گردن میں نیلے نگینوں کا نیکلس پہنے اکتائی اکتائی کھڑی تھی اسے اپنی میکسی کا کام کندھے سے چب رہا تھا اور وہ بار بار اسے وہاں سے ٹھیک کر رہی تھی نیلو میرا ڈریس بالکل ٹھیک سے اسٹچ نہیں ہوا وہ دونوں قریب آئیں تو اس کی ماں نے شکایت کی نیلوفر نے مسکرا کے صرف سر جھٹکا اور کے بولی اسی لیے تو آپ کو کہا تھا ممی کہ یہ ڈریس مت پہنے مگر آپ سنتی کہاں ہیں اب تو سن چکی نا وہ روحان سی شکل بنائے انگلیوں سے کندھے پہ لباس کو درست کر رہی تھی تالیہ اس کی ماں پہ نظر رکھو جہان کی آواز کان میں گونجی مگر تالیہ مسکرا کے دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئی نیلو اب اس سے ان کا تعارف کروا رہی تھی تالیا کی مسکراتی خاموش نظریں ایک ایک چہرے پہ جاتی اور واپس پلٹ جاتی اس کی نگاہ تھک گئی اور مایوس ہو گئی وہ سب پرانی فرینڈس تھیں دو ایک نیلوفر کی کزنس بھی تھی مگر ان سب میں کچھ بکھرا بکھرا سا تھا کوئی شے ایسی نہ تھی جو ان کو جوڑے ہوئی تھی ان کے جوتوں کا رخ بھی ایک سا نہیں تھا نیلوفر اس کو وہیں چھوڑ کے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئی ایک وہی تھی جو پورے ہال میں ایک سے دوسرے کی طرف لپکتی پھر رہی تھی اس کی ماں کیسی لگی وہ کان میں لگے آلے کی مدد سے پوچھ رہا تھا تالیا نے مٹھی چہرے کے قریب کی اور ہلکا سا مسکرائی ہوں ہوں وہ عام سی عورت ہے بلکہ یہاں کوئی بھی اتنا خاص نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کوئی تو ہوگی وہ الجھ کے بولا تھا میں نے کہا تھا نا اس کی ماں نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اس کا وہ مرد دوست وہ ملے بزنس مین ہوگا وہ تلخی سے بظاہر کھنکارتی بند مٹھی میں بولے جا رہی تھی اتنا وقت اس فضول پارٹی میں میں نے ضائع کیا ایوری ون اس سے پہلے کہ ڈنر سرو کیا جائے مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے آپ سب پلیز اسٹیج پہ ذرا سامنے آ جائیں نوجوان نسوانی آواز پہ تالیا کی گردن آہستہ سے گھومی ایک دم ہال میں خاموشی چھانے لگی پلیٹ فارم اسٹیج پہ وہ لڑکی کھڑی تھی اور اونچی آواز میں کہہ رہی تھی ایوری ون میری آواز آ رہی ہے مسکرا کے اس نے مائک میں پوچھا ہال کی ساری آوازیں دم توڑ گئیں ساری باتیں کس سے خاموش ہو گئے چاروں کونوں سے عورتیں پرجوش سی پلیٹ فارم کے قریب اکٹھے ہونے لگی اوکے اب آپ سب کی توجہ میری طرف ہے رائٹ آنکھوں پہ چوڑی گلاسز لگائے بالوں کی اونچی پونی باندھے وہ نوجوان لڑکی سارے میں نظریں دوڑاتی کہہ رہی تھی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہم یہاں میڈم نیلوفر بخت کی کتاب کی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں عورتیں سیچ کے گرد اکٹھی تھیں تالیا کی قدم بھی اسی طرف اٹھ گئے اس نے گردنیں دیکھی جو اونچی ہو کے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اس نے جوتے دیکھے جو ہر طرف سے اسٹیج کی سمت مڑے ہوئے تھے اور ایسے میں جب ہم اس کتاب کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں ہماری دشمن صوفیہ رحمان ابھی تک ہمارے تعقب میں ہے آپ کو پتا ہے نا میں ایک سیکیورٹی ٹیم ساتھ لائی تھی اور اس ٹیم نے جانتے ہیں کیا دریافت کیا کیونکہ اسی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہو گئی اس نے سسپنس پیدا کیا عورتوں نے آواز ہو کے دلچسپی سے پوچھا کیا میم نیلوفر بخت کو ہوٹل کی طرف سے ملنے والے پھولوں کے بکے میں ایک بگ تھا جو کسی نے ہماری باتیں سننے کے لیے لگایا تھا میری ٹیم نے اس سے پکڑ لیا وٹ دی اس کے کان میں بے یقینی سے بولا لڑکی مسکرا کے اسٹیج پہ کہہ رہی تھی اور اس بگ کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ ابھی تک ہمارے تعاقب میں ہے اور ہمارا پبلشر ڈھونڈنے میں لگی ہے مگر جتنے محتاط ہمارے پبلشر صاحب ہیں اس سے زیادہ محتاط ہمیں ہونے کی ضرورت ہے صوفیہ رحمان نے جتنی زندگیاں برباد کرنی تھی کر لی کم از کم ہم اس کو اپنی ہالیڈے برباد نہیں کرنے دیں گے تو آخر میں مسکرائی تو ہال میں کہہ کا گونجا اور میں نے قاہرہ سے مزید سیکیورٹی ٹیم بھی منگوا لی ہے جو میرے اور میم نیلوفر کے کمروں کے باہر پہرا دے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمیں بک کرنے کی کوشش نہ کرے اوکے اب آپ آ جائیں وہ کہہ کے نیلو فر کو تحکم سے اشارہ کرتی اسٹیج سے اتری سب کی نظریں نیلوفر پہ جم گئی جو پہلو سے میکسی اٹھاتی مسکراتی ہوئی اسٹیج پہ چڑھی اور دونوں ہاتھ اٹھائے اپنی بات کا آغاز کرنے لگی مگر تالیاں اسے نہیں دیکھ رہی تھی اس کی نظریں اس لڑکی پہ جمی تھی جو نیچے اترتے ہی سیدھی نیلوفر کی ماں کی طرف آئی تھی آنکھیں دکھا کے اسے ٹوکا اور سختی سے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا تو ماں جلدی سے سنبھل گئی لڑکی پھر آگے بڑھی اور کونے میں کھڑے مینیجر کو انگلی کے اشارے سے بلایا پھر بوفے ٹیبلز کی طرف اشارہ کر کے بھویں چڑھائے کھانے کے انتظامات کے بارے میں پوچھنے لگی اس کے ماتھے پہ بل تھے اور انداز میں رونت تھی یہ کون تھی اس کے کان میں جہان کی حیرت بھری آواز گونجی تالیا کی گہری نظریں دور کھڑی ادھر ادھر جاتی اس لڑکی پہ جمی تھی جو انتظامات سنبھال رہی تھی اس نے ہونٹوں کو نامحسوس انداز میں جنجش دے کر دھیرے سے کہا نیلوفر کی گھوسٹ رائٹر اس کی مینیجر اس کی لٹریری ایجنٹ اس کی الفا بلکہ پورے خاندان کی الفا وہ تلخی سے مسکرائی یہ نیلوفر بخت کی بیٹی الماس بخت ہے صوفیہ رحمان اور ہمارا مقابلہ نیلوفر سے نہیں بلکہ اس کی انیس سالہ بیٹی سے تھا ہم اتنے دن سے غلط شخص کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے سو تم نے بھیجا تھا وہ پھولوں کے بکے میں بگ رات گہری ہو چکی تھی اور وہ دونوں تالیا کے کمرے میں گول کھڑکی کے سامنے قدرے ڈھیلے سے بیٹھے تھے باہر سیاہ پانی چاندی میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا اور منروا کرس دھیرے دھیرے دریا میں سفر کر رہا تھا جہان نے اس سوال پہ بس گھور کے اسے دیکھا ظاہر ہے ان کی باتیں سننے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ پارٹی میں مصروف تھے تو میں نے سوچا یہ کام کر لوں اچھا تھوڑی تلے ہتیلی رکھی اور مسکرا کے اسے دیکھا تمہارے پلانس بھی فیل ہوتے ہیں کیا میں سمجھی صرف میرے فیل ہوتے ہیں اس نے بس ناگواری سے سر جھٹکا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا وہ جیسے خود سے خفا تھا اس کتاب کا سیکنڈ ڈرافٹ اس کی بیٹی لکھ رہی ہے گھر میں ساری اسٹیشنری قلم کاغذ اس کی بیٹی کے کریڈٹ کارڈ پہ آتے تھے مگر میں نے سمجھا کہ وہ کالج کی معصوم بچی ہے مگر اللہ اللہ اس نے بیزاری سے ہاتھ جلایا ویسے وہ کس رنگ کے پھول تھے جو تم نے نیلوفر کو بھیجے تھے وہ تھوڑی تلے ہتیلی جمائے معصومیت سے پوچھنے لگی جہان نے گھور کے اسے دیکھا سفید گلاب تھے اور وہ اس کے ملے بزنس مین نے بھیجے تھے میں نے صرف اس میں بگ رکھا تھا ہاں تو میں صرف مسکرا ہی رہی ہوں چلو تم مجھے بتا دو کیا پلان ہے تمہارے پاس وہ کرسی پہ سیدھا ہوا اور وہ اس کی طرف برہمی سے دیکھا ہم اس کو بگ نہیں کر سکتے اس کو ہیک نہیں کر سکتے اور ایک ٹانگ جتنی لڑکی سے اس کے پبلشر کا نام بھی نہیں اگلوا سکتے تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ ہم اس کو بلیک میل کریں وہ سنجیدہ تھا ایک تو تم سب سے پہلے بلیک میل پہ کیوں اتر آتے ہو کہ ہم اس لڑکی کو کون کر کے کس طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کا شائع نہ کرنا اور ماں بیٹی کے لیے اچھا ہے وہ کبھی کتاب روکنے پہ نہیں مانے گی اس نے ہاتھ جھلا کے آئیڈیا رد کیا وہ ماں بیٹی اس وقت اپنی فیملی اور فرینڈس کی موجودگی میں بہت پر اعتماد ہیں ان کو ڈرایا جا سکتا ہے مگر قائل نہیں کیا جا سکتا ہمیں نیلوفر کی کوئی کمزوری ڈھونڈ کے اسے ایکسپوز کرنے کی دھمکی دے کے جہان پلیز ایک دم وہ کے بولی تو وہ رکا تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات غائب ہو گئے نیلو فر کے فرینڈس اور فیملی اس کے اصل سے واقف ہیں اور وہ سب خود بھی ایسی ہی ہیں نیلو فر کو کس کا ڈر ہے اپنے رازوں کے کھل جانے سے وہ ڈرتے ہیں جن کو اپنے پیاروں کو کھونے کا خوف ہوتا ہے اسے بہت لوگوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے اور اب والے اس کے ساتھ ہی رہیں گے کافی لکی ہے وہ اس معاملے میں اس کا لہجہ تلخ ہو گیا نیم روشن کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی ساری فضا تلخ ہو گئی اور یہ کرواہٹ باہر بہتے نیل کے پانی میں بھی اترنے لگی وہ آگے جھکے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا تم اپنے دوستوں کو شک کا فائدہ کیوں نہیں دیتی تالیا آپ کے نرمی سے بولا مجھے کچھ نہیں سننا وہ ایک دم پھٹ پڑی چہرہ غصے سے تم تم آنے لگا پلیز ان کی حمایت مت کرو میں مشکل میں تھی اور میرے ساتھ کوئی نہیں تھا کوئی میرے لیے نہیں آیا میرے سب دوست پتے تھے جو گر گئے جھڑ گئے یہ کبھی دوبارہ نہیں کھلیں گے کیا کبھی کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ ہر کہانی کی دو سائڈز ہوتی ہیں اور دوسری بھی سننی چاہیے مجھے ان کی توجہات اور وضاحتوں سے فرق نہیں پڑتا وہ لوگ نہیں تھے میرے ساتھ تو نہیں تھے بس اور پلیز تو مجھے اکیلا چھوڑ دو اس نے پیر کرسی کے اوپر کر لی اور اپنے گرد شال لپیٹ لی ایک دم اسے بہت سردی لگنے لگی تھی گھٹنوں کے گرد بازوں کا ہلکا بنا کے سرن میں چھپا لیا جسم پہ کپ کپی سی چڑھ گئی کمر کے پیچھے قید خانے کی ٹھنڈی دیوار آ گئی تھی سلاخوں پہ حکان کے ہاتھوں کے رگڑنے کی آواز تالے میں چابی گھمانے کی آواز اور وہ گیلے جوتوں سے سڑک پہ قدم اٹھانے کی آواز تالیا نے سختی سے دونوں ہاتھ کانوں پہ جما دیے مگر وہ آواز بڑھتی جا رہی تھی ماضی حال مستقبل سب گڈمڈ ہو رہا تھا تالیا تالیہ اس نے زور سے پکارا تو ایک دم سے ساری آوازیں دم توڑ گئی اس نے چونک کے سر اٹھایا لمحے بھر کو اسے یاد نہ آیا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے پھر آہستہ آہستہ حسیات واپس آنے لگی وہ کشتی پہ پیر اوپر کیے شال لپیٹے بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے گرم کافی کا مگ رکھ رہا تھا میں جب سے گیا ہوں تو میں سے ہی بیٹھی تھی کیا تالیا نے خالی خالی نظروں سے اس کا بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا کیا مجھے اس میں اپنا چہرہ ڈالنا ہے نہیں اس کو پینا ہے اور پھر میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے وہ میز پہ اس کا لیپ ٹاپ رکھ کے کھول رہا تھا تالیا نے دھیرے سے مگ اٹھایا اور گرم کافی لبو سے اندر انڈے لی کافی کی بھاپ میں بہت کچھ یاد آیا تھا قدیم ملاقہ کا چائے خانہ چائے کے پتوں کی مہک کڑاہے میں ابلتی چائے کا دھواں ادھر دیکھو میری طرف جہان نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ دوبارہ چونکی کیا گردن جھکا کے دیکھا تو آدھا مگ خالی ہو چکا تھا پھر اس نے انہیں خالی نظروں سے سامنے دیکھا جہان نے اس کا لیپ ٹاپ آن کر کے اسکرین اس کی طرف موڑ دی وہاں اسکرین سیور جگمگا رہا تھا جو کافی عرصے سے وہاں تھا روز جب ہم کام کرتے ہیں تو تمہارے لیپ ٹاپ پہ مجھے یہ تصویر نظر آتی ہے جب تم اس تصویر کو دیکھتی ہو تو کیا دیکھتی ہو تصویر الیکشن نائٹ کی تھی ٹی وی پہ وان فاتح کی تصویر تھی اور سامنے صوفے پہ بیٹھے وہ تینوں مڑ کے کیمرے میں دیکھ رہے تھے سیلفی تالیا نے دی تھی ایسے کے پیچھے داتن ایڈم اور ٹی وی اسکرین سب پینوراما میں نظر آ رہا تھا ایڈم اور تالیہ نے وکٹری کی وی بنا رکھی تھی اور داتن پیالے سے کچھ کھاتی دکھائی دے رہی تالیہ مغموم سا مسکرائی چار لوگ ہیں اس تصویر میں وہی جو تمہیں نظر آ رہے ہیں میری بات مت کرو میں وہ نہیں دیکھتا جو تم دیکھتی ہو اپنی بات کرو تمہیں اس میں کیا نظر آتا ہے تالیا کی نظریں اسکرین سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں ایک پرجوش پر امید لڑکی جس کو لگتا تھا کہ اس کی اتنی لمبی الیکشن کیمپین کا کوئی فائدہ ہوگا ایک نوجوان ووٹر جو اپنے لیڈر کو آئیڈیل سمجھتا تھا ایک سیاسی طور پہ نابلد عورت جس کو لگتا تھا کہ ووٹ دینا بیکار ہے اور اس کی حلق میں کچھ پھنسا ایک ایسا سیاستدان جو مسلحتوں کا شکار ہے اور کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا کمرے میں خاموشی چھا گئی وہ اسی طرح تالیہ کو دیکھے گیا جس کے چہرے پہ اسکرین کی نیلی روشنی پڑ رہی تھی تمہیں اس تصویر میں اور کچھ نہیں دکھائی دیتا اور کیا ہے سوائے میرے تین بے وفا دوستوں کے وہ پھر سے زہر خند سا بولی لین ویٹنب ہے اس میں وہ اتنی سنجیدگی سے بولا تو تالیا کے ابرو بھینچے کیا جہان اٹھا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا پھر جھک کے اسکرین پہ وہاں انگلی رکھی جہاں داتن کے ساتھ میز نظر آ رہی تھی یہ دیکھو یہ اس میز پہ لین ویٹنب کی شیشی پڑی ہے یہ کس کی ہے یہ داتن کے اینٹی ڈپریسنٹ ہے مگر اینٹی ڈپریسنٹ اس نے بے یقینی سے تالیا کو دیکھا یہ نیلا نس دائرے کا نشان جو اس شیشے پہ بنا ہے اور یہ فارمولا جو دور سے لکھا نظر آ رہا ہے تم اس کو نہیں پہچانتی تالیا کی الجھی نظروں کو دیکھ کے اس نے گہری سانس لی یہ کینسر کی دوائی ہے اسے کینسر پیشنٹ ہی لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں تمہیں اس تصویر میں جو بھی نظر آتا ہو سوری مگر مجھے اس میں ایک فربا عورت نظر آ رہی ہے جس کے سیاہ بال وک کی مانند لگ رہے ہیں اس کے ساتھ کینسر کی دوائی رکھی ہے اور اس کے اصل بال یقیناً کیمو تھراپی کے باعث جھڑ چکے ہیں تالیاں ایک دم کرنٹ کھا کے سلی ہوئی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہونٹ آدھے کھل گئے یہ نہیں ہو سکتا یہ داتن کے اصلی بال ہیں اس نے کپ کپاتی انگلیوں کی بورڈ پہ رکھی اور تیزی سے اسکرین پہ پاس ورڈ لکھا سسٹم آن ہوا تو اس نے جلدی سے تصاویر کا فولڈر کھولا وہی تصویر سامنے لائی اور اسے زوم کیا آر یو شور تالیہ کیونکہ مجھے تو تمہاری دوست کی زرد رنگت کچھ اور بتا رہی ہے وہ بالکل سن بیٹھی بنا پلک جھپکائے اسکرین کو دیکھ رہی تھی میرا خیال ہے اب تمہیں یہ طے کرنا ہے تالیا کہ تم خود کسی کی زندگی کے درخت کا پتا ہو شاخ ہو یا جڑ اس سے جہان کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی وہ جانے کب وہاں سے چلا گیا اسے معلوم ہی نہ ہوا بس وہ بے دم سی اسکرین کو دیکھے گئی رات مزید گہری ہوتی گئی اور بحری جہاز دریائے نیل کا سینہ چیرتا آگے بڑھتا گیا اس کی رفتار اتنی مدم تھی کہ اندر اپنے کمروں میں آرام سے سوتے مسافروں کو حرکت کا احساس تک نہ ہوتا تھا وہ البتہ سو نہیں سکی کندھوں کے گرد شال لپیٹے وہ بالکنی میں کھڑی جہان کے کمرے کے بالکنی میں کھلتے دروازے کا شیشہ بجا رہی تھی چہرہ سنجیدہ اور ویران لگتا تھا ہوا کے باعث بال اور اڑ کے منہ پہ آ رہے تھے مگر وہ شیشہ بجاتی گئی پہلے پردہ ہٹا پھر وہ نظر آیا حیرت سے اسے دیکھا اور ہاتھ سے جو بھی کھا رہا تھا اسے منہ میں ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا تم سوئی نہیں مجھے بات کرنی ہے وہ بے چین اور پریشان نظر آئی اس نے رستہ چھوڑ دیا تو وہ تیزی سے اندر آئی یہ اس کے کمرے کا سٹنگ ایریا تھا جہاں ٹی وی روشن تھا اور سامنے والے سوفے کے آگے میز پہ پاپ کارن رکھے تھے بنے ہوئے مکئی کے دانوں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی مگر اسے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ ساتھ والے صوفے پہ بیٹھی اور بے چینی سے پوچھا تم فارغ تھے نہیں تالیہ نے نظریں گھما کے چلتے ٹی وی کو دیکھا جس پہ کوئی ڈرامہ آ رہا تھا اور سر ایسے بات میں ہلایا گڈ تم فارغ ہی تھے میں ٹی وی شو دیکھ رہا تھا اب تمہاری وجہ سے ادھر پھنسا ہوا ہوں تو اور کیا کروں وہ کندھے اچکا کے کہتا واپس اپنے صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جما کے نظریں ٹی وی پہ مرکوز کر دی اور پاپ کارن کا پیالہ گھٹنے پہ رکھ لیا سنو اگر داتن کو واقعی کینسر ہے اور اس نے مجھے نہیں بتایا تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی تم مجھے پتا کر کے دے سکتے ہو نہیں میں اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور وہ واقعی اسکرین کو دیکھتے ہوئے پاپ کارن منہ میں رکھ رہا تھا ڈالیا کے ماتھے پہ بل پڑے اس نے نظریں موڑ کے اسکرین کو دیکھا یہ ٹرکش ڈرامہ میری بات سے زیادہ اہم ہے اور تمہیں ان کی زبان سمجھ میں کیسے آ رہی ہے انگریزی سب ٹائٹلس اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور یہ بہت اچھا شو ہے اس کا نام ہے انتقام اور اس میں ایک لڑکی ہے مجھے یہ امیرکن شو ریونج کی کاپی ہے اب میری بات سنو ایک منٹ ایک منٹ اس نے برہمی سے تالیا کو دیکھا یہ کاپی نہیں ہے ٹرکس کاپی نہیں کرتے انہوں نے اس کے کاپی رائٹس خرید کے اسے ترک زبان میں ڈھالا ہے مائنڈ یو تم ترکوں کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے میری بات نہیں سن سکتے کیا تم نے کہا تم میرے شرنک ہو تو تمہیں میری بات سننی چاہیے اس بات پہ جہان کے تاثرات بدلے۔ اس نے پیالہ میز پہ رکھا ریموٹ سے ٹی وی بند کیا تو آوازیں اور نیلی روشنی دونوں دم توڑ گئی کمرے میں اب صرف مدھم زرد روشنی رہ گئی وہ اب ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے اس کی طرف ترچھا ہو کے بیٹھا اور نرمی سے بولا بتاؤ تم کیا فیل کر رہی ہو مجھے یہ جاننا ہے کہ داتن کو واقعی کوئی بیماری ہے یا نہیں مگر میں اپنے کانٹیکٹ سے نہیں پوچھ سکتی میرے اور داتن کے کانٹیکٹس ایک ہی ہیں اگر میں نے ان سے پوچھا تو اسے پتہ چل جائے گا اور وہ مزید اس بات کو چھپا لے گی مگر تم پتہ کر سکتے ہو جہان کے تاثرات بدلے نرمی کی جگہ دبے دبے غصے نے لے لیے اس نے واپس ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کرتے ہوئے بولا تم اپنے محسوسات بتانے نہیں کام کہنے آئی ہو ہاں تو تم کر سکتے ہو نا تمہارے کانٹیکٹس مجھ سے زیادہ ہیں وہ تیز تیز کہہ رہی تھی نہیں کروں گا وہ ٹی وی آن کر چکا تھا اور اسکرین کو دیکھ رہا تھا تم احمد نظام سے کہو کہ وہ داتن کی تمام شناختوں کو چیک کرے وہ ہسپتال کی بل کسی سے تو پے کرتی ہوگی سوری یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے تم کر سکتے ہو تم اس کے کریڈٹ کارڈ ریکارڈز نکلواؤ یا ہسپتال میں کسی کو ڈراؤ دھمکاؤ یا اس کی فیملی کو کوئی لالچ دے سکتے ہو وہ تمہیں بتا دیں گے مجھے ٹی وی دیکھنے دو اسکرین کی روشنی اس کے سنجیدہ چہرے پہ پڑ رہی تھی اور وہ برہم نظر آ رہا تھا میں پیسے دوں گی جو بھی خرچ آئے گا مگر تم کسی بھی طرح مجھے یہ معلوم کر کے بتا دو کہ وہ واقعی بیمار ہے یا یہ غلط فہمی ہے میں کروں گی تو وہ جان جائے گی تم تو ایک دن میں ہر چیز معلوم کر لیتے ہو کہا نہ تالیا میں نہیں کر سکتا اس نے ایک دم اتنے غصے سے کہا وہ جو بولتی جا رہی تھی رک گئی بالکل شل اور ساکت دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے وہ غصے سے اور تالیا بے یقینی سے پھر شہزادی کے ماتھے پہ بل پڑے جبڑا بھینچ گیا فائن تم ٹی وی دیکھو وہ ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی چاند بادلوں کے درمیان سے جھلکتا نیل پہ جھک رہا تھا رات کے اس پہ شام جیسے دریا پہ سکوت چھایا تھا بالوں بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ہوا سے بال پیچھے کوڑ رہے تھے مگر وہ ان کو چھو بھی نہیں رہی تھی پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی بھی نہ دی اور وہ دھیرے سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تالیا بات سنو نرمی سے پکارا اوکے okay اگر تم نہیں کر سکتے مجھے تم سے پرسنل فیور مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا میں واپس جاؤں گی تو اپنے طریقوں سے معلوم کروا لوں گی وہ پانی کو دیکھتے ہوئے اس بات سے بولی کیسے طریقوں سے غور سے تالیا کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی وہی جو معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنائے جاتے ہیں کسی کو کون کر کے کسی کو بلیک میل کر کے کسی کو خرید کے اور میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تو تالیہ نے سر جھٹکا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی میں خام خواہ اموشنل ہو گئی ابھی مجھے نیلو فر پہ فوکس کرنا ہے اور کام کو ختم کر کے سنو لڑکی وہ زور دے کے بولا وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ پانی کو تمہیں اگر اپنی لیڈی فرینڈ کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو یاد رکھو وہ تمہاری دوست ہے تمہیں کسی کو کون کرنے یا خریدنے یا بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے وہ دریا میں تیرتے چاند پہ اسپاٹ نظریں جمائے رکھی بولی کچھ نہیں جسٹ آسکر نائسلی وہ نرم مگر پرسرار لہجے میں بولا تالیا مراد کے جسم کے سارے عزو شل ہو گئے وہ بالکل متھیر سی کھڑی رہ گئی پھر دھیرے سے بے یقین نظریں موڑ کے جہان کو دیکھا کیا وہ تمہاری دوست ہے اسے معلوم ہے تم اس کی خیر خواہ ہو تو تم اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کے بجائے ڈائریکٹلی اور نائسلی اس سے پوچھ سکتی ہو اور وہ تمہیں بتا دے گی تالیا کی اس پہ جمی سے آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت تھی That's it? جیسے چونک چونک گئی مجھے صرف اس سے ڈائریکٹ پوچھنا تھا یہی میں کہہ رہا ہوں وہ جیسے کسی خواب سے جاگی ہمیں کسی کو خریدنے یا بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں تھی جہان ہمیں صرف ڈائریکٹلی اس سے پوچھنا تھا اور وہ سب بتا دیتی بالکل تم اپنی اس لیڈی فرینڈ کو فون کرو اور اس سے پوچھو کہ داتن نہیں نیلوفر وہ ایک دم بولی تو وہ رک گیا بھویں اچھ گئے نیلوفر تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم اس سارے گیم کو غلط طریقے سے کھیل رہے تھے ہمیں صرف نیلو فر سے ڈائریکٹلی پوچھنا تھا اور وہ اپنے پبلشر کا نام بتا دیتی تالیہ یو اوکے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تمہاری دوست کی بیماری اس کو میں واپس جا کے دیکھ لوں گی اور واپس جانے کے لیے مجھے اس کام کو فوراً مکمل کرنا ہے اور یہ یہ ٹرکش ڈرامہ جو تم دیکھ رہے تھے تم نے کہا ٹرکش لوگ کاپی نہیں کرتے گریٹ تم کبھی ٹرکی گئے ہو وہ ایک دم جوش سے پوچھ رہی تھی ایک دفعہ بھی نہیں جھوٹ مت بولو تم آج کسی بات پہ اللہ اللہ کر رہے تھے جو لوگ ٹرکی میں رہے ہوں صرف وہی یہ کہتے ہیں اب بتاؤ تم نیلو فر کو کون کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہو ہاں کر لوں گا مگر تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ اسے اجنپے سے دیکھ رہا تھا مگر وہ ذہنی طور پہ کہیں دور پہنچی تھی اور سنو میں حالم کے فون سے جب کلائنٹ سے بات کرتی تھی تو آواز کو ڈسٹارٹ کر لیتی تھی وہ ایک ریگولر سافٹ ویئر ہے جو سب استعمال کرتے ہیں اس سے آواز صرف بھاری ہوتی ہے تمہارے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جو کسی کی آواز کو صرف ڈسٹارٹ نہ کرے بلکہ فون پہ اس سے ایک دوسری خوبصورت آواز میں بدل دے جہان نے اب کی مشکوک نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا ہاں ہے گڈ اور تمہیں اس کون گیم میں کردار ادا کرنا پڑے گا الماس کو کون کرنے کے لیے کر لو گے نا کہا نہ کر لوں گا مگر کردار کس کا ہے تالیا مراد کھلے دل سے مسکرائی ایک ترک آدمی کا تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ تمہیں ترکش زبان آتی ہے اور تم ساری زندگی استنبول میں رہے ہو بتاؤ اتنا کر سکتے ہو جہان سکندر نے بہت ضبط سے گردن موڑ کے دریا کے پانی پہ تیرتے چاندی کے ورگ کو دیکھا چند گہرے سانس لیے اور جب واپس چہرہ تالیا کی طرف موڑا تو شدید شک و شبہ تھا مجھے ایک دفعہ پھر تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کرنا پڑے گا تالیا کیونکہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ کہیں تم مجھے ٹارگیٹ کرنے تو نہیں آئی وہ سخت ناخوش لگ رہا تھا مگر تالیہ اس وقت اتنی پرجوش تھی کہ وہ کچھ اور نہیں سن رہی تھی اس کا ذہن الماس وقت کے لیے ایک کھیل بن رہا تھا اور وہ کھیل کافی دلچسپ تھا